اتوار کی شام تھی بائیس جنوری کی تاریخ تھی اکیسویں صدی کی جونکر اسٹریٹ سامنے تھی اور یہ ملیشیا کا شہر ملاقا تھا اس نے اپنے سامنے پھیلی جونکر اسٹریٹ پہ چلتے لوگوں کو دیکھا تو یاد آیا کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار وہ دن تھے جب اس اسٹریٹ کو پیدل چلنے والوں کی گزرگاہ بنایا جاتا تھا سڑک کے کنارے سٹالز اور بینچ لگ جاتے تھے اور لوگ خریداری کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے قدیم ملاقہ میں ایک ماہ گزارنے کے باعث اسے اس شور ہنگامے اور رونق کی عادت نہیں رہی تھی ہر شے مختلف تھی صرف تاریخ اور دن وہی تھا اتوار بائیس جنوری کو وہ تینوں وقت میں پیچھے گئے تھے پھر اسی تاریخ اور اسی دن میں اس کی واپسی ہوئی تھی مگر یہ واپسی ویسی نہیں تھی جیسے اس نے چاہی تھی یہ واپسی بہت سفاق تھی اور اس کا دل توڑ گئی تھی چند گھنٹے پہلے پیش آنے والے حالات کا صدمہ ابھی تک اس کے حواسوں پہ تاری تھا اتنے شور میں تنہا بینچ پہ بیٹھے اسے معلوم تھا کہ اب زندگی کبھی ویسی نہیں رہے گی وقت نے اسے بلکہ ان تینوں کو بہت سخت سزا دے ڈالی تھی اب وہ کیا کرے ساری محنت یہاں واپس آنے کے لیے کی تھی اب یہاں سے وہ کہاں جائے اس نے آنکھیں بند کی تو پل بھر کے لیے ساری دنیا اندھیر ہو گئی دھیرے دھیرے اس کا ذہن قدیم ملاقہ کی طرف جانے لگا مرسل شاہ کے بھائی کے قتل کے دو دن بعد شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں اندھیرا پھیلا تھا جانے وہ کتنی دیر سے سو رہی تھی یا تکیا منہ پہ رکھے ہوئی تھی جب پردہ کھینچنے کی آواز آئی ساتھ ہی احساس ہوا کہ کمرے میں روشنی ڈر آئی ہے تالیا نے تکیا ہٹایا تو تیز دھوپ سے آنکھیں چندیا گئی ایک ہیبلا سا نظر آیا جو کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لی اور دوسری جانب کروٹ موڑ لی آپ کیوں آئے ہیں بے مروتی سے پوچھا وہ بازو سینے پہ لپیٹے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا سفید کرتا پاجامہ پہنے بالوں کو ماتھے پہ پھیرے نرمی سے دیکھ رہا تھا تمہیں یہ بتانے کے آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی تالیا دو دن کمرے میں بند رہنے سے تو بالکل بھی نہیں وہ رخ موڑے بند آنکھوں سے بولی میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ دو دن پہلے کیا ہوا تھا میں یاد کروائے دیتا ہوں وہ تحمل سے بولا مرسل شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے تالیہ کی بند پل کے بھیگنے لگی مجھے کیوں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کاش میں وہ شرائط نہ رکھتی اس میں تمہارا قصور نہیں ہے وہ نرمی سے کہتے ہوئے آگے آیا اس کی چاپ سن کے تالیا نے کروٹ واپس موڑی تو دیکھا وہ جھک کے اس کی تپائی پہ دھری دوا کی شیشے اٹھا رہا تھا وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی میں نے آریانہ جتنے بچے کو مارنے کی شرط رکھ دی تم نے ایڈم کو بچانے کے لیے شرط رکھی تھی میں آخری شرط کچھ اور رکھ سکتی تھی مگر میں نے خون لینے کی بات ہی کیوں کی ان کے لوگ درست سمجھتے ہیں میں واقعی ایک قاتل ہوں وہ دوائیں اٹھا اٹھا کے ایک میں ڈال رہا تھا تالیا پہ گال رکھے بہتے آنسوں کے ساتھ کہہ رہی تھی مجھ میں اور اسرا میں کوئی فرق نہیں رہا پاتے میرے ہاتھ پہ بھی ایک بچے کا خون ہے اب اب تم بات بڑھا رہی ہو وہ دروازے تک گیا اور باہر کھڑے دربان کو پوٹلی تھمایا پھر آہستہ آواز میں اسے اس کو تازہ چائے لانے کی ہدایت کی جب میں نے ذوالکفری کو وہ چائے پلائی تھی تو وہ سمجھا تھا میں نے اسے زہر دے دیا ہے مگر آپ کو یقین تھا کہ میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی میں بھی سمجھتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی مگر میں نے ایسا کیا اس نے آنکھیں بند کی تیرا آنکھ سے گالوں پہ لڑک کے تکیے میں جذب ہونے لگے میرا باپ بنگا رایا ملاو کا بہت بڑا فین وہ ابھی تک چوکھٹ پہ کھڑا تھا اسے چائے کا انتظار تھا اس نے بچپن میں مجھے اس کتاب سے ڈھیروں کسے سنائی تھے ہم نے اس کتاب اور وانگلی کے مجسمے کی وجہ سے وہ گھر لیا تھا وہ سرخ گھر باہر سے کسی نے اسے تشت پکڑائی تو فاتح اسے اندر لے آیا اور تالیا کے پلنگ کے ساتھ میز پہ اسے رکھا اس تشت میں چینک تھی اور شیشے کی دو پیاریاں وانگلی کا وہ مجسمہ مجھے پرانے دوست کی طرح لگا کرتا تھا میری ماں مجسموں کے خلاف تھی مگر وہ تاریخی ورثہ تھا اس لیے کسی نے اس کو نہیں گرایا مجھے اس مجسمے کو دیکھ کے عجیب نوسٹیلجیا ہوتا تھا جیسے کبھی کسی زمانے میں ہم مل چکے ہیں جیسے اس کا مجھ پہ کوئی احسان ہو وہ نرمی سے کہتا جھک کے پیالیاں نکال رہا تھا وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی پھر ایک دن کھیل میں میں نے ایک بچے کو گرا دیا آریانہ جتنے بچے کو سلطان کے بھائی جتنے بچے کو اس کی تخنی کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کے ماں باپ نے مجھے اتنا زد و کوب نہیں کیا جتنا میں نے خود کو کیا میں مجسمے کے سامنے بیٹھ کے کافی دیر روتا رہا تھا اور پھر میرا باپ میرے پاس آیا وہ پیالی میں چینک سے چائے کی دھار ڈال رہا تھا اس کی خوشبو نے دو دن سے بند کمرے کی مایوس فضا کو معطر کر دیا میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے جان بوجھ کے اس لڑکے کو مارا تھا کیا میری نیت اس کو نقصان پہنچانے کی تھی میں نے کہا ظاہر ہے نہیں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور تب مجھے میرے باپ نے وہ بات بتائی جو اس طرح تھی اس نے ایک چوکی کھینچ کے پلنگ کے ساتھ رکھی پھر اس پہ بیٹھا اور نرمی سے تالیا کو دیکھتے ہوئے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھا کیا بات اٹھ کے تکیوں کے سہارے بیٹھی پھر آنکھیں رگڑی اور پیالی تھام لی وہ گرم تھی اور تالیا کے ہاتھ ٹھنڈے تھے ٹھنڈے اور بے جان وانگلی کہتا تھا ہم انسان زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا نتیجہ ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے اور دکھی بھی لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہوتے اگر ہماری نیت اس غلط نتیجے کی نہیں تھی تو ہم قصوروار نہیں ہو سکتے ذرا توقع سے اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا کیا تم چاہتی تھی کہ مسل اپنے بھائی کو مار دے ہرگز نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے تو پھر تم اس چیز کے لیے کیسے ذمہ دار ہو جس کا نہ تم نے ارادہ کیا نہ کوشش دوستانہ انداز میں سمجھا رہا تھا تالیا کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی آپ اچھے دوست ہیں مجھے ٹراما سے نکالنے آئے ہیں لیکن میں اس منظر کو کیسے بھلاؤں جو میں نے دیکھا تھا وہ خون کا پیالہ وہ لاش کس نے کہا کہ بری یادوں کو بھولنا ضروری ہوتا ہے بھولتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو ظلم ہمارے ساتھ ہوئے جو ظلم ہم نے کیے بھولنے کے علاوہ کوئی حل ہے کیا اس یاد کا اثر لینا کیسے چھوڑوں یہ تو تمہیں خود معلوم ہوگا کہ تمہیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جو پچھلے غم کے اثر کو ظاہر کر دے وہ اٹھتے ہوئے بولا برے تجربے کو اچھے تجربے سے ظاہر کرنا سیکھو چائے پیو اور یہ بستر چھوڑو ہمیں اپنے عمل پہ کام کرنا ہے کس چیز کا عمل وہ گھون بھرتے ہوئے چونکی جوابن آبن پاتے نے اسے گہری نظروں سے دیکھا واپس جانے کا تالیا میرے خیال میں ہم یہ طے کر چکے تھے کہ تم اس کریزی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے وہ زور دے کر بولا تو وہ چپ ہو گئی نظریں جھکا دیا اور چائے کی گھون بھرنے لگی آپ کو یاد ہے ہم کس تاریخ کو یہاں آئے تھے ہاں بائیس جنوری دو ہزار سترہ اتوار کا دن ہم گلکے کے گھر کے پیخانے سے وقت کے سفر سے نکلے تھے اس گھر کے سامنے ہی جونکر اسٹریٹ تھی اس روز اس سے بہت رش تھا وہ چائے کی پیالی میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی ہمارا لائے عمل کامیاب ہو جائے گا اور ہم بہت جلد واپس اسی جگہ پہنچ جائیں گے تالیا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب کا خوف تھا مجھے وہ خواب پھر سے نظر آنے لگے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ جونکر اسٹریٹ سامنے ہے اس سے معمول کا رش ہے اور کوئی بینچ پہ بیٹھا ہے کون وہ چونکا میں نہیں جانتی ایک سایہ سا نظر آتا ہے اس وجود سے اداسی ٹپکتی ہے دنیا اس کے گرد تیزی سے رواں ہے لیکن وہ وجود وہ تنہا اور اداس بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے لیکن میں یہ خواب بار بار دیکھتی ہوں یہ سب مسلسل بستر سے لگے رہنے کا نتیجہ ہے تم کب اس بستر کو چھوڑ رہی ہو بستر نہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے اپنی بات رد کیے جانے پہ وہ برا مان کے بولی یہ بستر ہی تو ہمارا دوست ہوتا ہے اچھا اس نے تعجب سے ابرو اٹھایا ہاں ہماری زندگی کے بڑے بڑے لمحات کا گواہ ہوتا ہے انسان اس پہ جنم لیتا ہے اس پہ مرتا ہے اگر اس پہ نہ بھی مرے تو مرنے کے بعد اسی پہ لگایا جاتا ہے شادی کے وقت بھی اسی کو سجایا جاتا ہے بیماری میں اسی سے لگا دیا جاتا ہے وہ تلخی سے کہہ رہے تھے ہم اس پہ روتے ہیں بڑے بڑے فیصلے اسی پہ کرب بدلتے ہوئے لیتے ہیں اس پہ لیتے ہوئے خواب بنتے ہیں اسی پہ خوابوں کے ٹوٹنے کا کے غم میں رہتے ہیں اسی پہ اگلے دن کے ادھورے کاموں کو پلان کرتے ہیں شاید ہمارا سب سے بڑا غم گسار یہ بستر ہی ہوتا ہے لیکن اس سے لگتے رہنا تمہارے غم کو بڑھا دے گا تالیا غمگین انسان کے لیے سب سے مشکل کام بستر چھوڑنا اور تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلنا ہوتا ہے یہ عمل آدھا غم دور کر دیتا ہے جب تم اس سے باہر نکلو گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گی وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی طرح نکل گیا تالیہ نے کھلے دروازے سے دیکھا کہ باہر کھڑے دربانوں نے وان فاتح کو سر جھکا کے تعظیم پیش کی تھی وہ سر کو خم دیتا تنی ہوئی بھموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا اس کو قدیم علاقہ میں بھی اپنا مقام واپس مل گیا تھا وہ یہاں ایک شاہی مہمان کی طرح رہتا تھا نہ کہ غلام کی طرح وان فاتح بلاخر آزاد ہو چکا اس نے چائے کی پیالی رکھ دی اور ٹیک لگا کے چھت کو دیکھنے لگی لکڑی کی اونچی چھت سے موم بتیوں کا فانوس لٹک رہا تھا ان کے کناروں پہ پگھلی ہوئی موم کی دھار جم کے بے حد ہنسی نظر آ رہی تھی تالیا نے کرب سے آنکھیں بند کی وہ سوچتی تھی کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا مگر کسی کے لیے کوئی آ بھی جاتا ہے جیسے فاتح اس کے لیے آیا تھا لیکن کوئی آ جائے تب بھی وہ ہمیں ہمارے ڈپریشن سے نہیں نکال سکتا اپنے بستر سے انسان کو خود ہی نکلنا ہوتا ہے وہ سیدھی لیٹی اور لحاف چہرے پہ تان کے ایک دفعہ پھر سے آنکھیں بند کر لی اتوار بائیس جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ اس کے بینچ کے ارد گرد لوگ ہنوس خوش پاش چہل قدمی کرتے آگے بڑھ رہے تھے کوئی کچھ کھا رہا تھا کوئی ہنس رہا تھا ایک اس کی دنیا تھی جو ویران ہوئی تھی اس نے سوچنا چاہا کہ وہ یہاں اس بینچ پہ کیوں ہے اس سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا چلا کیوں نہیں جا رہا پھر اس نے کوشش کی کہ اٹھے لیکن ٹانگوں میں جان نہ تھی وہ سن تھی برف تھی پتھر بھی اس نے سوچا تھا کہ واپس اپنی دنیا میں آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب لگ رہا تھا کہ ہر شے کھو دی تھی سب رشتے سب محبتیں اس کے پاس واقعی کوئی نہ بچا تھا کس سے بات کری کس کے پاس جائے اس نے وقت کے باقی دونوں مسافروں کو بھی کھو دیا تھا ایک ذرا سی غلطی نے ان تینوں کو جدا کر دیا تھا یہ باتیں بار بار اپنے ذہن کو بتانے کے باوجود اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب ہوا کیسے اس نے کیسے سب کچھ کھو دیا بس ایک لمحے میں سلطنت محل میں دربار سجا تھا تخت بھی خالی تھا البتہ درباریوں اور وزرا کی کرسیاں بھری تھیں سب اکٹھے ہو چکے تھے سلطان نے تین روز بعد آج دربار بلایا تھا ابھی تک اس کے بھائی کے قتل کی خبر عام نہیں ہوئی تھی اس لیے دربار میں موجود لوگوں کے تاثرات نارمل تھے اور وہ معمول کی کاروائی نپٹا رہے تھے اگر کوئی شدید پریشانی کا شکار تھا تو وہ بندہارا مراد راجا تھا اس قلعے والے واقعے کے بعد آج سنباؤ سلطان سے ملنے آ رہا ہے مراد اپنے ساتھ موجود فاتح سے دبی آواز میں مخاطب تھا پچھلے چار روز وہ چینی سفارت کاروں کے ساتھ مصروف رہا ہے میرے آدمی اس کا تعقب کر رہے ہیں وہ نہ ملکہ سے ملا ہے نہ سلطان سے یعنی ابھی تک اس نے سلطان یا ملکہ کو اس بارے میں نہیں بتایا فاتح نے گہری سانس دی وہ رات نے گور کے اسے دیکھا ہاں کیونکہ محل میں بن بلائے آنا دشوار ہوتا ہے مگر آج اس کے پاس موقع ہے وان فاتح وہ سلطان سے ملے گا اور بھرے دربار میں بتائے گا کہ ہم نے کیسے اس سے بنا کسور کے حراست میں لینا چاہا وہ چینی سفیر ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک سنگین زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں فاتح خاموش رہا سیاہ کبا کندھوں پہ ڈالے بازو پیچھے باندھے وہ بظاہر پرسکون نظر آتا تھا لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ سفارتکاروں سے زیادتی کرنا قدیم زمانے میں بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا کہ دو ہزار سترہ میں اگر سلطان نے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے مراد کی پریشانی واضح تھی مگر فاتح نے جواب نہیں دیا وہ سامنے دیکھ رہا تھا مراد راجا نے اس کی نظروں کا تعقب کیا ان کی مخالف سمت ایک کرسی پہ فربہ چینی سفیر اپنا جبا سنبھالتا بیٹھ رہا تھا بیٹھ کے اس نے چھوٹی چمکدار آنکھوں سے مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا اس تہذائیہ مسکراہٹ اور فاتحانہ نظر مراد راجہ کے اندر تبدیل گئی اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا میں سلطان کو جواب دے دوں گا فاتح نے خاموش نظروں سے وانگلی کو گھرتے ہوئے مراد سے کہا غلط فہمی غلط اطلاع کچھ ایسا کہہ دوں گا مگر سلطان آپ بے فکر رہیں اور جواب میرے اوپر چھوڑ دوں مجھ پہ بھروسہ کریں راجا اس کا انداز یقین دلانے والا تھا اور اس آدمی کا یہی انداز تھا جس سے مراد راجا دھیما پڑ جا رہا تھا اسے قدرے تسلی محسوس ہوئی مرسل شاہ تخت پہ براجمان ہوا تو اس کے انداز میں ایک واضح بدلاؤ محسوس ہوتا تھا وہ تکان کا شکار لگتا تھا آنکھوں کے سیاہ ہلکے رتجگوں کے غماز تھے ایک بے گناہ انسان کی جان لینا ایسا گناہ تھا جو دھیرے دھیرے قاتل کے دل کا ایک حصہ بالکل مار دیتا تھا بے چینی پریشانی خوف احساس گناہ اور پھر بے حسی سے اپنے عمل کو درست کرنا اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی مرسل شاہ کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بے اختیار اسرا یاد آئی تھی وہ بھی آریانہ کے بعد ایسی ہی بدلی تھی دھیرے دھیرے راتوں کو ڈر جاتی تھی نیند سے محروم بے چین خوف زدہ جھنجھلائی ہوئی اس نے سر جھٹکا اور توجہ دربار کی کاروائی پہ مرکوز کی سب سے پہلے وانگلی کو بولنے کا موقع ملا تھا دربار میں با ادب سا سناٹا تھا اور وانگلی تخت کے زینوں کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھے اپنے بادشاہ کا پیغام سلطان تک پہنچا رہا تھا یہ معمول کی کاروائی تھی فاتح دم سادے سنے گیا مراد راجہ بھی کسی پہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا اور کچھ وانگلی کو اپنا جواب اسے لکھوا کے مرسل شاہ نے رسمن پوچھا وانگلی نے ہلکا سا توقف کیا اور پھر سر جھکا دیا نہیں آقا بہت شکریہ سر اٹھایا ایک بے نیاز نظر مراد اور فاتح پہ ڈالی اور واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا مراد راجا نے ایک گہری سانس خارج کی اس کے تمام مزہ پرسکون ہو کے ڈھیلے ہو گئے اس نے نہیں بتایا بہت خوب وہ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے معاملہ نہیں بگاڑ سکتا مراد زیر لب مسکرایا لیکن وان فاتح تعجب سے وانگلی کو دیکھ رہا تھا یہ کیسے ہوا وانگلی نے شکایت کیوں نہیں لگائی اس کے پاس بہترین موقع تھا کیا وہ ڈر گیا یا اس نے رحم کھایا یا کوئی تیسری بات تھی وہ الجھ گیا تھا تالیا کے کمرے کا ماحول اس شام بھی ویسا ہی تھا ویران مایوس اندھیر دربان نے دروازہ کھولا اور فاتح اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ پلنگ پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی بال گول مول بندھے تھے اور چہرے پہ بیرون کی تھی سامنے مسحری پہ ایڈم بیٹھا تھا بیساکھی اپنے پہلو سے لگا رکھی تھی کرتے پاجامے میں ملبوس نحیف اور لاور سا لگتا تھا آنکھوں میں زمانے بھر کی نکاہت تھی تم نے بتا دیا تالیا کو جو مجھے بتایا تھا فاتح نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا دونوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا دونوں اتنے بیمار اور نحیف لگتے تھے کہ چونکتے بھی نہیں تھے بس آہستہ سے نظروں کا رخ موڑتے تھے جی تالیا نے سر ہلایا باپا کے پاس چابی نہیں ہے نہ ہی اسے بنانے کا طریقہ ہے انہوں نے ہمیں ایک اور دھوکہ دیا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے مراد راجا صرف مجھے مارنا چاہتا ہے ایڈم نے مایوسی سے سر جھکا دیا ان کا کہنا ہے کہ میں عام ہوں مجھے خاص لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے فاتح کمرے کے وسط میں کھڑا تھا کمر پہ ہاتھ باندھے اس نے ترہم سے باری باری ان دونوں کے چہروں کو دیکھا جب میں نے کہا ہے کہ تم دونوں کو واپس لے جاؤں گا تو اتنے مایوس کیوں ہو دوا کے اجزائے ترکیبی مکمل ہیں میں ابھی راجہ سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں دوا بنا کے دے تاکہ کم از کم تم میں سے ایک کی بیماری تو ختم ہو پھر تادیا کو افسوس سے دیکھا وہ ابھی تک بستر سے نہیں نکلی تھی اور تم تم اب اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی ہے نا تادیا نے نظریں جھکا دی فاتح کے چہرے پہ ناراضی اتری اس روز تم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں واپس لے جاؤں وہ جذبات کے زیر اثر کہا تھا کیا تالیا نے جھکے سر کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی میں واپس جاؤں گی میں اپنے فیصلے پہ قائم ہوں لیکن بھیگی نظریں اٹھائیں میں کس منہ سے خود کو بے گناہ کہوں گی میں کیسے کہوں گی میں نے اسرا کو نہیں مارا جبکہ میں نے ایک بچے کو اس نے لب کاٹے وہ ایک دوسری دنیا کا مسئلہ ہے تالیا جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کو حل کریں گے ابھی کے لیے وہ آگے آیا اور اس کے پلنگ کے کنارے رکا پھر غور سے اس کی آنکھوں میں دکھا تم نے اپنے باپا کو یہ یقین دلانا ہے کہ تم کہیں نہیں جا رہی تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا یعنی ایک جادوگر کو کون کرنا ہے فاتح نے ایس بات میں گردن ہلائی اپنی بہترین اداکاری جاری رکھو سلطان سے شادی پہ اعتراض نہ کرو ظاہر کرو کہ تم یہاں خوش ہو مراد راجا کو شک نہیں ہونا چاہیے وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا یہ زبان ان کی گفتگو کو بھرے مجمے میں بھی خفیہ رکھنے کے لیے کافی تھی تاج نے دھیرے سے گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا تم نے آیا ملائیوں میں جھوٹ کیوں لکھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا کیونکہ مجھے سرکاری طور پہ سلطان کے بھائی کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی نہ ہی آخری شرط کے پورا ہونے کی ایڈم کبھی جھوٹ نہیں لکھے گا اور وانگی کے قلعے کے بارے میں کیا لکھا ہے مجھے کیا معلوم وانگلی کے قلعے کا کیا قصہ ہے سرکاری طور پہ مجھے کوئی اطلاع ملی ہی نہیں ہے کیا وانگی نے آپ کی شکایت کی ہے تالیا کو یاد آیا ایک دم اٹھ بیٹھی نہیں اس نے کچھ نہیں کہا پاتے بازو سینے پہ لپیٹے سامنے کھڑا کچھ سوچنے لگ گیا کیا مطلب اس کے پاس بہترین موقع تھا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ وانگلی نے وہ قصہ کیوں چھپایا حالانہ کہ اب تک تو وہ اس شے کو قلعے سے غائب کر چکا ہوگا کیا وہاں کچھ ایسا نہ تھا جو مشکوک ہو ایڈم نے سوچتے ہوئے پوچھا نہیں وہاں صرف آگ جلانے کا سامان تھا ہو سکتا ہے اس سامان میں کچھ ہو نہیں ایڈم اس میں کچھ نہیں تھا وہ بیزار ہوا ہر گزرتے دن کے ساتھ ذہنی دباؤ بھرتا جا رہا تھا کیا معلوم زمین میں کچھ دبایا ہو یا دیواروں میں چن دیا ہو وہ اب بالکل سیدھی ہو کے بیٹھ چکی تھی ایڈم نے بھی کمر سیدھی کر لی تھی کمرے کا ویران ماحول دھیرے دھیرے بدل رہا تھا میں کچھ ایسا ڈر آیا جو اتنے دن سے وہاں نہ تھا دلچسپی کا عنصر معمہ حل کرنے کی خواہش اتنا وقت نہیں ملا مگر زمین پہ گھاس تھی وہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگا کوئی سرا تھا جو ہاتھ نہ آتا تھا کیا معلوم آگ جلانے کے سامان میں کچھ ہو ایڈم کی سوئی وہیں اٹکی تھی نہیں ایڈم پندرہویں صدی کے ملاقہ میں آگ جلانے کا سامان عام چیز ہوتی ہے That's it! بے ساکھی آہستہ سے نیچے رکھی اور فاتح کو دیکھا اس کی نقاہد میں چمک تھی جیسے ایک سرا اس کے کے ہاتھ لگا تھا آپ ہر چیز کو پندرہویں صدی ملاقہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں یعنی فاتح صاحب وہ چیز پندرہویں صدی کے لوگوں کو اتنے عرصے سے کیوں نہیں ملی شاید اس لیے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے اکیسویں صدی کے آدمی کی طرح سوچنا ہوگا ایڈم کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں کسی وانگلی کو کسی قلعے میں وزیر اعظم کے گارڈ جا گھیرتے اس کی عظیمت ہوتی لیکن وہ کچھ برآمد نہ کر سکتے اور ناکام لوٹ جاتے تو وانگلی کو کیا کرنا چاہیے عدالت میں جائے ہریسمنٹ کی شکایت کرے وہ اب دائیں سے بائیں کمرے میں ٹہلنے لگا تھا لیکن اگر وانگلی پولیس یا عدالت کے پاس نہ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا وہ ٹہلتے ٹہلتے پلنگ کی پائنتی کے پاس رکا نظریں کھڑکی سے آتی روشنی پہ مرکوز اگر وہ پولیس کو ملوث کرتا تو پولیس پہلا سوال پوچھتی کہ اور چار دن بعد اس ایک پل میں ڈوبتی شام کی نیلگوں اور روشنی دیکھتے ہوئے وان فاتح کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا کہ یہ قلعہ کس کا ہے اوہ وہ قلعہ کس کا ہے فاتح نے تعصب سے ماتھے کو چھوا او نو تن باؤ نے قلعے کے اندر کچھ نہیں چھپایا تھا اس نے اس قلعے کو چھپا رکھا تھا کیا مطلب تن باؤ کی رنگت مجھے دیکھتے ہی درد ہو گئی تھی مگر جب میں نے سپاہیوں کو اندر سے مشکوک شہ لانے کو کہا اور وہ کچھ نہ لا سکے تو وہ مطمئن ہو گیا پہلے وہ سمجھا تھا کہ میں اس قلعے کو پکڑ چکا ہوں وہ قلعہ بذات خود خفیہ شہ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی اس نے افسوس سے سر جھٹکا آپ لوگوں نے یہ معلوم نہیں کروایا کہ وہ قلعہ کس کا تھا نہیں کیونکہ پندرہویں صدی میں لینڈ اونرشپ کے قوانین مختلف ہیں ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ قلعہ سن باؤ کا تھا لیکن اگر تم اکیسویں صدی کے تناظر سے دیکھو تو پہلا سوال بنتا ہے کہ جائے واردات کا مالک کون ہے وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا ایڈم کے بے رونق چہرے پہ بلاخر چمک کر آئی ارے واہ ہم نے اتنا بڑا معمہ حل کرنے میں آپ کو مدد دی ہے وان پاتے نے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی اور کندھے اچکائے میں ویسے بھی معلوم کر لیتا کتنا اچھا ہو کہ تم دونوں اس وقت اپنے معاملے حل کرنے پہ توجہ دو باری باری دونوں پہ ایک نظر ڈالی اور سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا نے دائیں ابرو اٹھا کے اسے جاتے دیکھا وہ سمجھتے ہیں ہم بیکار ہو چکے ہیں کیا غلط سمجھتے ہیں تالیا نے گھرتی نظر اس پہ ڈالی اور لحاف مٹھیوں میں دبوچ کے پرے پھینکا میرے پاس صرف ایک چیز بچی ہے بچانے کو وہ میری اصل دنیا ہے ایل کی تالیہ مراد کی دنیا مجھے اپنی دنیا واپس چاہیے میں ہار نہیں مانوں گی وہ بستر سے اتری اور پیر جوتوں میں ڈالے اسے اپنے غم سے خود کو خود ہی نکالنا تھا اتوار بائیس جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ وہ بینچ سے اٹھی اور بے مقصد انداز میں سڑک کنارے چلنے لگی دونوں اطراف کی دکانیں پر رونق اور گھاکوں سے بھری تھی شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی سر پہ اسکارف لپیٹے خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ قدم اٹھانے لگی اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اپنی دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی اس دنیا کے لیے اس نے ساری اداکاری کی تھی اور یہاں آ کے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا وہ چلتے چلتے دو سڑکوں کے سنگم پہ آ رکی تھی وس چوک پہ بھورے رنگ کا گھنٹہ گھر کھڑا تھا جو اندھیرے میں زرد روشنیوں سے سجا بے حد خوبصورت نظر آتا تھا وہ ویران نظروں سے اس پہ لگی گھڑی کو دیکھے گئے وقت نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے چند لمحوں کی غلطی نے صدیوں کی سزا دے ڈالی تھی اب وہ کیا کرے مراد راجا اپنے نیم روشن دیوان خانے میں کھڑا تھا وان فاتح اس کے مقابل موجود تھا ایسے کہ دونوں کے درمیان ایک میز تھی اور دونوں سنجیدہ لگتے تھے میں نے معلوم کر لیا ہے کہ سنباؤ کس شے کو چھپانا چاہ رہا تھا ہم ایک دفعہ پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے جا رہے ہیں وہ رازداری سے کہہ رہا تھا وہ شے کیا ہے آپ خود دیکھیں گے راجا اس کا انداز مبہم تھا بس مجھ پہ اعتماد کریں وہ کا چہرہ تاریکی میں تھا مگر اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مطمئن ہے شاہی کبا میں ملبوس ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے ہاتھ کمر پہ باندھے وہ ہمیشہ کی طرح باروب نظر آ رہا تھا تمہیں یقین ہے کہ تم باؤ کا پتہ صاف کر دو گے یا آپ مجھ پہ چھوڑ دیں راجا نے گہری نظر سے دیکھا پہلے بھی چھوڑا تھا خدا کا شکر ہے کہ سن باؤ نے آکا کو کچھ نہیں بتایا ورنہ وہ نہیں بتائے گا بے فکر رہیں مگر وان فاتح نے اس کی آنکھوں میں جھانکا آدم کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وقت کی چابی بنانے کا کوئی کلیا نہیں ہے میں نے تمہیں پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ جس چابی کے ذریعے تم لوگ آئے ہو وہ تمہارے شکار بات کی تھی مجھے تمہیں واپس بھیجنے کے لیے نئی چابی بنانی پڑے گی اور آدم کا کہنا ہے کہ آپ کو نہیں بنائیں گے فاتح چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ایک مرتا ہوا آدمی مایوسی کے علاوہ کیا کہے گا مراد جھپ کے میز پہ پھیلے نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا یعنی آپ چابی بنا دیں گے بالکل میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گا مگر میری ایک اور شرط بھی ہے مراد سیدھا ہوا اور فاتح کو دیکھ کے مسکرایا نیم اندھیر کمرے کے کونے میں چلتی واحد مشل نے ماحول کو عجیب پر اسرار بنا رکھا تھا نئی شرط راجا ہمارا آپ کا معاملہ پہلے سے طے ہو چکا ہے وہ بہت ضبط سے بولا چابی کے بدلے تخت کیا تم اس آدمی سے ایسے بات کرو گے جو تمہیں تمہاری دنیا میں بھیجنے کی واحد امید ہے فاتح نے تلخ گھونٹ حلق سے نیچے اتار دیا آپ شرط بتائیں تم نے میری بیٹی سے خفیہ طور پہ نکاح کیا تھا اس کی ایک نقل یان سفو کے پاس تھی باقی دونوں نقول شہزادی تاشا اور تمہارے پاس تھی مجھے تمہاری نقل چاہیے فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے وہ ایک خطرناک کاغذ ہے اس کو شہزادی کے خلاف استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے آپ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنی شرط بتا دی ہے رات واپس نقشے پہ چکا اور چند مکان پہ لکیریں کھینچنے لگا میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہمیں مرحوم سلطان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دینا چاہیے ہم بغاوت کے لیے تیار ہیں میں تخت پہ بیٹھوں گا تو تمہیں چابی ملے گی مگر فاتح نے بد وقت ضبط کر کے آواز دھیمی کی مگر راجا ہماری ساری سودا بازی آدم کی دوا کے لیے تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک ماں کی میاد میں آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو تخت کے قریب لے جاؤں گا آپ فوراً سلطان نہیں بنیں گے پہلے مرحوم سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہوں گے پھر ان کو ہٹانے میں کچھ وقت لگے گا اس کے بعد آپ سلطان بنیں گے جبکہ آدم اور اور مجھے واپس جانا ہے وہ رکا گہری سانس لی یا شاید آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس نہ جاؤں تم عقل مند آدمی ہو فاتح اس لیے اپنے دوست کی دوا کے بجائے میرے تخت کی فکر کرو تمہیں واپس جانے سے پہلے مجھے تخت پہ بٹھانا ہوگا حتمی انداز میں کیا کہ مراد نے نقشہ لپیٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا فاتح ضبط کے بھرتا اسے جاتے دیکھتا رہا یہ طے تھا کہ بندہ ہارا مراد راجا کے وعدے اور اقوال صدق سے خالی تھے فاتح کو دیوان خانے میں چھوڑ کے مراد راجا اپنے دربار کی طرف بڑھ گیا یہ بندہ ہارا کے محل کا دربار تھا کیونکہ یہ مرسل شاہ کے سلطنت محل جیسا شان نہ تھا مگر اس کے دفتری کاموں کے لیے کافی تھا آج دربار خالی پڑا تھا مراد بکری دروازے سے اندر آیا تو دربار میں کوئی نفس نظر نہیں آتا تھا پنکھ جھلنے والے غلام اور دربان تک موجود نہ تھے کس کی ہمت تھی کہ اس کے افسران کو ابھی تک باہر کھڑا رکھنے کی وہ برہمی سے دربان کو آواز دینے لگا لیکن پھر اسے نظر آ گیا کہ کس کی ہمت ہو سکتی تھی وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی مراد کی طرف پشت اور دھوپ کی طرف چہرہ تھا کامدار جامنی لباس پہنے بالوں کو آدھا باندھ کے سر پہ تاج سجائے وہ باہر دیکھتی گمسم نظر آ رہی تھی آج پانچ روز بعد اسے مراد نے کمرے سے باہر دیکھا تھا وہ مسکرایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی ایسے کہ چہرے پہ اب بھی دھوپ پڑ رہی آپ جانتے ہیں سلطان نے کیا کیا ہے اس کا انداز کسی بھی تاثر سے خالی تھا مراد نے نرمی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے میں جانتا ہوں تم اس بچے کی موت سے ہماری دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے پاپا یہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں جھانتی مسکرا کے گویا ہوئی مرسل شاہ کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ کم کا عیاش اور بے حصہ آدمی ہے پانچ دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شاطر اور شفاق بھی ہے اسی غم نے مجھے گرا دیا لیکن میں غلط تھی میرا پہلا تاثر درست تھا وہ شفاق ہو سکتا ہے شاطر نہیں مراد کے ہاتھ دھیرے سے اس کے کندھوں سے ہٹ اسے معلوم تھا کہ تالیہ کے اگلے الفاظ کیا ہوں گے یہ شاطر فنس نے کسی اور نے ڈالا ہے پاشا اسے میری آخری شرط کو پورا کرنے کا رستہ آپ نے دکھایا تھا ہے نا نظریں مراد کی آنکھوں پہ جمی تھیں اور لب سرگوشی میں حرکت کر رہے تھے آپ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو مار دے اتنی عقل مرسل شام خود سے نہ تھی یوں آپ نے اس کا اعتماد بھی جیت لیا اور اپنے تخت کے رستے میں حائل ایک ننے جانشین کو بھی ہٹا دیا وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس نے میری شرائط پوری کر دی ہے تاشا میری جگہ اگر بابا اس نے نرمی سے مراد کے دونوں ہاتھ تھام لیا اور سمجھ کے سر ہلایا آپ نے جو کیا مجھے اس کا دکھ ہے مگر آپ نے صحیح کیا تخت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں سمجھ سکتی ہوں مراد نے گہری سانس لی اور ہلکے سے کندھے اچکائے تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی پڑے گی ہم بہت جلد اس کا تختہ الٹ دیں گے پھر تم اور میں ہم دونوں ملاقہ کے حکمران ہوں گے وہ مسکرا دی میں بھی یہی چاہتی ہوں یہ رہا وہ نکاح نامہ جو آپ نے مانگا تھا اس نے ایک کھڑکی کی منڈیر پہ رکھا رول شدہ کاغذ مراد کی طرف بڑھایا میں ملاقہ پہ حکومت کرنے واپس آئی ہوں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گی مراد نے کاغذ لیا اور کھلے دل سے مسکرایا تم پوچھو کہ نہیں کہ میں اس کا کیا کروں گا مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے تالیہ کی مسکراتی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی جسے مراد راجہ نہیں پہچانتا تھا لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھانا ہے ایڈم کی دوا اور فاتح کی چابی مجھے یاد ہے میں دوا کی ترکیب تمہارے پاس لانے ہی والا تھا سلطان کے سپاہیوں نے تمام اجزائے ترکیبیں پہنچا دیے ہیں تم اور آدم دوا بنانا شروع کر سکتے ہو مراد نے پیٹی سے کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا آپ اسے خود نہیں بنائیں گے یہ جادو نہیں ہے دوا ہے اس کو بنانے کے لیے سارا دن ساری رات مجھے اس کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ میں نہیں کر سکتا مجھے بغاوت کی تیاری کرنی ہے تم اسے اپنے دوست کے لیے خود بھی بنا سکتی ہو تالیہ کی آنکھوں میں چمک ڈر آئی اس نے مسکرا کے سر ہلایا تعظیم پیش کی اور کاغذ لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مراد وہاں تنہا بیٹھا رہا اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں الجھا تھا آرف آیا اور کھنکارا تو وہ چونکا راجا آپ نے وہ ترکیب شہزادی کو دے دی ہوں اس نے کھڑکی سے باہر دھوپ سے چمکتے ہوئے لان کو دیکھتے ہوئے اونکارا بھرا عارف نے آواز دھیمی کی جب شہزادی کو علم ہوگا کہ اصل ترکیب نہیں ہے تو وہ بہت واویلا کریں گی اسے کبھی علم نہیں ہوگا عارف میرے علاوہ سارے ملاقہ میں ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے جس کے پاس الگ اصل ترکیب ہو اگر آپ نے ان کو غلط ترکیب دینی تھی تو درست اجزائے ترکیبی کیوں بتائیں تب میرا خیال تھا میں اس کے لیے دوا بنا دوں گا لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے چابی بنانی پڑے گی بجا فرمایا راجا پھر عارف کو خیال گزرا لیکن یہ غلط دوا اس کے ساتھ کیا کرے گی مراد نے بے نیازی سے شانیاں اچکائی وہ اس نوجوان کا قصہ تمام کر دے گی پھر تخت کے زینے چیرتے ہوئے اس نے ہدایت دی تاشا کو دوا بنانے کا سامان طے خانے میں اکٹھا کر کے دے دو بظاہر اس کے کسی حکم کی تعمیر میں دیر نہیں ہونی چاہیے عارف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مر گیا دربار کے لگنے کا وقت ہوا چاہتا تھا رات اپنے سیاہ پر پھیلائے قدیم ملاقہ کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی آج آسمان کے تاریخ بادل چھائے تھے جو پانی کے بوجھ سے لدے تھے جیسے ہی شہر کے مکین سونے چلے گئے ان بادلوں سے مزید بوجھ سہارا نہ گیا پہلے تیز ہوا چلی پھر زور زور سے بجلی کڑکنے لگی سلطان مرسل شاہ کی آنکھ اسی آواز سے کھلی تھی اس نے پلکے جھپکائی اوپر چھت پہ لگے فانوس کی مشلیں بجھی تھیں ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی وہ کھڑکیاں بند کر کے سونے کا عادی تھا مگر کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی شاید ہوا سے فانوس بجھا تھا کمرے میں گھپ اندھیرا تھا محافظ کمرے کے باہر ہوتے تھے اس لیے ان کو آواز دے کر بلانا ہوتا تھا مرسل نے لب کھولے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ میں کچھ ہے لوہے کا ٹکڑا جو اس کے دانتوں کے درمیان پھنسا ہے جس کے باعث وہ آواز نہیں نکال سکتا اس کے احساس دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگے اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھانے چاہے مگر ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے پیر ہلانے چاہے وہ بھی جکڑے ہوئے تھے منہ سے گوں گاں کے سوا کوئی آواز نہیں نکلتی تھی اور سب نے گردن تکیے پہ ادھر ادھر ماری مگر بے سود خوف اس کے سارے وجود پہ چھانے لگا پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنا چاہا اور تب اسے وہ چہرہ پہلی دفعہ نظر آیا سر پہ سیاہ ٹوپی اور نیچے سیاہ پاجامہ کرتا پہنے وہ بازو سینے پہ لپیٹی اس کے سرہانے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی مرسل کی آنکھیں حیرت سے پہلی حیرانی ہوئی مجھے یہاں دیکھ کے اوہ تمہیں لگا تھا میں تمہارے کمرے میں صرف دلہن بن کے آؤں گی وہ اس کے قریب فرش پہ پنجوں کے بل بیٹھی اور چہرہ اس کے اوپر جھکایا مگر وہ کیا ہے کہ میں ان نازک شہزادیوں میں سے نہیں ہوں جو سلطان کی دلہن بننے کا خواب دیکھتی ہیں میرے خواب کچھ دوسرے تھے مرسل نے پوری قوت سے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور گردن دائیں بائیں ہلائی تالیا نے ایک دم تیزی سے حرکت کی اور ایک چمکدار تیز چاقو اس کی گردن پہ رکھ دیا مرسل کے جسم کی پھڑپڑاہٹ تھم گئی سانس بھی تھم گیا تاشا کو اس وقت صرف ایک چیز واپس چاہیے اس کی دنیا اور اگر اس کے لیے اسے تمہاری گردن پہ چھری بھی چلانی پڑی تو وہ چلا سکتی ہے مرسل شاہ کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا خوف اس کے سارے وجود کو جکڑے ہوئے تھا ایسے ہی خنجر سے تم نے اس بچے کو مارا تھا نا اور اس خون کو میرے سر ڈال دیا اس کے سرہانے پہ جھکے وہ گرائی میں نے وہ شرائط اس لیے رکھی تھی تاکہ تم جان لو کہ تم میرے قابل نہیں ہو مگر تم نے ایک بچے کو مار ڈالا کیا اس کو بھی ایسے باندھا تھا ایسے بے بس کیا تھا مرسل نے خوف سے نفی میں گردن ہلانا چاہی مگر جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا اس کا خون کہاں سے نکالا تھا گردن سے تمہیں ویسے ہی ذبا کروں گی میں مجھے بتانا کیسا لگتا ہے مرسل نے خوف سے آنکھیں بند کی چاقو کا ٹھنڈا پھل اسے گردن پہ محسوس ہو رہا تھا مگر میں اسے تمہاری گردن پہ نہیں چلاؤں گی بلکہ میں تمہیں ایک موقع دوں گی مرسل نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا وہ وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہی تھی تم صبح ہوتے ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دو گے ورنہ ہر رات میں تم سے ملنے آؤں گی اسی طرح بالکل اسی طرح اور جانتے ہو میں کیا کروں گی اس نے خنجر گردن سے ہٹایا اور اس کے بالوں کی ایک لت کاٹ دی پھر زور سے اسے کاٹ ڈالا میں ہر رات تمہارے بالوں کا کچھ حصہ کاٹ کے تمہارے سینے پہ رکھ جاؤں گی اس نے کٹے ہوئے بال اس کے سینے پہ رکھے اور پیچھے ہوئی مذائقہ خیز بات لگتی ہے ہے نا مگر زیادہ دیر نہیں لگے گی جب روز درجنوں محافظوں کے نرغے میں سو گے خوف سے نیند بھی نہیں آئے گی محل کی حفاظت بڑھا دو گے پھر بھی ہر صبح اٹھو گے تو تمہاری ایک کٹی ہوئی لٹ تمہارے سینے پہ پڑی ہوگی وہ سرگوشی میں بولتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ہر صبح تمہیں احساس ہوگا کہ میرا خنجر تمہاری گردن کے کتنا قریب تھا ہر رات میں تمہاری جان بخشا کروں گی لیکن اگر تم نے یہ شادی والا ناٹک ختم نہ کیا تو کسی روز یہ خنجر تمہاری شہرت پہ بھی چل سکتا ہے خنجر واپس میان میں اڑسا اور اپنی ہتھیلی اس کے قریب لائی وہ دیکھ سکتا تھا کہ ہتھیلی میں سیاہ رومال ہے اس نے دائیں بائیں گردن مارنا چاہیے مگر وہ بھیگا رومال سختی سے اس کی ناک پہ جما چکی تھی مرسل شاہ کا ذہن چند لمحوں میں تاریخی میں ڈوب گیا ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو سارے کمرے میں روشنی تھی وہ تیزی سے سیدھا ہو کے اٹھ بیٹھا اور اپنی کلائیوں کو چھوڑ وہ آزاد تھا ان پہ رسیوں کا نشان تک نہ تھا نہ ہی کمرے کی کوئی شے ہلی ہوئی تھی وہ بستر سے اترا اور اپنی گردن جھاڑی بالوں کی کوئی لٹ کوئی کٹے ہوئے بال وہاں نہ تھے کھڑکی بھی اندر سے بند تھی مرسل بھاگ کے کھڑکیوں تک گیا اور ایک ایک کنڈی دیکھی سب مقفل تھی وہ زور سے چلا کے سپاہیوں کو بلانے لگا چند سانی میں سب دوڑے چلے آئے میرے کمرے میں رات کو کون آیا تھا سوتے رہتے ہو تم لوگ وہ لال چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا دیکھو ڈھونڈو وہ کہاں سے آیا آئی تھی کہنے کی ضرورت اس میں نہ تھی ایک عورت اس کے ہاتھ پیر باندھ کے چلی گئی ہوں اس نے اپنی کلائیوں کو سہلایا سپاہی سارے میں پھیل گئے خواب گار آس پاس کے کمرے چیک کیے ہر جگہ کی تلاشی لی گئی آقا کوئی نہیں آیا رات کو کسی کے آنے کا سوراخ تک نہیں ہے پھر اس محافظ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا شاید آقا نے کوئی برا خواب دیکھا ہو مرسل شاہ نے ہاتھ جھلا کے اسے دفان ہونے کا کہا وہ سب چلے گئے تو وہ آئینے کے سامنے آیا گہرے سانس لیے اس کی رنگت بحال ہونے لگی تھی شاید وہ صرف ایک برا خواب تھا شہزادی تاشا ایسی بھیانک حرکت کیسے کر سکتی ہے وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا احساب نارمل ہونے لگے تھے اور تب اس نے آئینے میں دیکھا اس کی سامنے والی لٹ چھوٹی تھی جیسے نیچے سرے سے خنجر کے وار سے کاٹ ڈالی گئی ہو مرسل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور رنگت ایک دفعہ پھر سفید پڑنے لگی اتوار بائیس جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ وہ اب گھنٹہ گھر کے سامنے کھڑی تھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے گھڑیال کو دیکھ رہی تھی اس کی سوئیاں رات گہری ہونے کا اشارہ دے رہی تھی اس دنیا میں واپس آنے کے ارادے نے اسے کتنا بے خوف بنا دیا تھا مرسل نے اس بچے کو مارا تھا تالیہ نے نہیں خود کو یہ یقین دلا کے وہ مرسل شاہ کو ڈرانے گئی تھی اور یہ سب اس کی توقع سے زیادہ آسان ہو گیا تھا یا شاید وہ انتہائی حد تک بے خوف ہو چکی تھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا ایک مراد تھا جس کے لیے وہ واپس قدیم ملاقہ گئی تھی ایڈم کو دوا مل جائے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ لگی کیل کی کسی جیل میں سڑنے سے یہ بہتر تھا لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ مراد اور مرسل دونوں نے مل کے اس بچے کو مارا تھا تب سے اسے قدیم ملاقہ اجنبی لگنے لگا تھا اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ واپس کیل جائے گی فاتح اور ایڈم اس کے لیے بہت تھے وہ دونوں اس کے ساتھ ہوں گے تو اپنی دنیا کے الزامات کا سامنا کرنا آسان ہوگا لیکن گھڑیال کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی آہستہ آہستہ اسے یقین آنے لگا وہ دونوں اس کے ساتھ نہیں تھے وہ ان دونوں کو وقت کے اس چکر میں کھو چکی تھی اب وہ کیا کرے یہ دنیا بھی اپنی نہیں رہی تھی اب یہاں سے وہ کہاں جائے بندہ ہارا کے محل کے کتب خانے میں دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی تو سارے میں چھائی مقدس خاموشی ٹوٹ گئی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ایڈم باہر نکل رہا تھا بیساکھی کے سہارے چلتا سفید کرتے پاجامے میں ملبوس سر پہ ٹوپی جمائے وہ قدم اٹھا رہا تھا جیسے ایک نئے دن کے آغاز کے لیے تیار ہوا ہو البتہ چہرے کی نکاہت برقرار تھی کتب خانے میں این سامنے کتابوں کے ایک ریک کے ساتھ کسی پہ فاتح بیٹھا تھا اس کی میز پہ موم بتی جل رہی تھی اور وہ ایک کاغذ پہ جھکا کچھ لکھ رہا تھا اس نے سرمئی کرتے کے آستین چڑھا رکھے تھے اور شیو ہلکی بڑھی تھی گویا وہ پوری رات سے ادھر تھا ایڈم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا وہ سر جھکائے لکیریں کھینچ رہا تھا ایڈم کھنکارا سر تمہیں لگتا ہے میں نے تمہاری ساکھی کی آواز نہیں سنی اس نے سر اٹھائے بغیر کہا او شاید جن چیزوں کی عادت ہو جائے ان کی موجودگی کا احساس کم ہو جاتا ہے اس نے کرسی کھینچی بے ساکھی رکھی اور فاتح کے مقابل بیٹھا آپ کو کون سا کام اتنا مصروف رکھے ہوئے ہے وان فاتح نے نظریں اٹھائی پھر مسکرایا مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد لکیریں نظر آتی تھیں چہرے پہ تکان تھی مگر لگتا تھا اس کی ہمت نہیں ٹوٹی میں ہم تینوں کو بحفاظت یہاں سے نکالنے کا لائے عمل ترتیب دے رہا ہوں آپ کو واقعی لگتا ہے ہم یہاں سے نکل سکیں گے ایڈم بے یقین سا لگتا تھا نیم اندھیر کتب خانے کی ساری کتابیں چونک کے ان کی طرف متوجہ ہوئی اس دنیا میں معجزے نہیں ہوتے ایڈم یہاں کاز اور ایکشن کا قانون رائج ہے کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا مجھے بھی کرنا چاہیے تھا مگر میں جلدی ہمت ہار جانے والوں میں سے ہوں تم نے کیا تو ہے بہت کچھ تم سٹار رپورٹر بن چکے ہو بن چکے تھے ہماری دنیا میں میں کریئر کی بات نہیں کر رہا ایڈم نے ٹوپی اتار کے میز پہ رکھی تو اس کے بال نظر آنے لگے وہ کہیں کہیں سے جھڑ گئے تھے اور کہیں کہیں سے سفید ہو رہے تھے پھر وہ چونکا ایڈم اب کتار در کتار پڑے ریکس کو دیکھ رہا تھا اس کو نہیں معلوم تھا کہ دائیں طرف کی کتابیں اور بائیں طرف کی کتابیں اور سامنے رکھی کتابیں اور پیچھے رکھی کتابیں سب اپنے اپنے سانس روکے اس کا جواب سننے کی منتظر تھی مجھے کسی کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا دل ملاقہ میں کیوں خالی ہو گیا مگر میں ہمت نہیں کر سکا فاتح کے لکھتے ہاتھ رک گئے چند لمحے تک اس نے چہرہ نہیں اٹھایا ہاں تمہیں بتانا چاہیے تھا اس کے جواب پہ ایڈم چونکا کتابوں نے بھی ٹھٹک کے نظروں کا رخ پاتے کی طرف موڑا جو سادگی سے کہہ رہا تھا ہم جس کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں اس کا احساس سامنے والے کو دلانا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ کاس کے بغیر کوئی ایکشن وجود میں نہیں آتا میز پہ جلتی موم بتی کے شولوں سے موم کا آنسو ٹپکا اور کنارے پہ لڑکتا گیا آپ تو کہتے تھے یہ میری لو سیلف اسٹیم ہے محبت نہیں ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا میں غلط تھا تمہارے جذبے نے وقت کا امتحان سہا اور یہ کم نہیں ہوا میں اس کی قدر کرتا ہوں لیکن اس نے گہری سانس لی قلم رکھا اور پیچھے ہوتے ہوئے ایڈم کو سنجیدگی سے دیکھا ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب اس سب کا وقت گزر چکا ہے کتابوں نے اداسی سے پلکیں جھکا دی وہ ان کو ہی باتوں کے مطلب سے آشنا تھی ان کو راز چھپانے کی عادت تھی آپ نے ان سے شادی کیوں کی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں آج وہ ساری شکایتیں کرنا چاہتا تھا جانے سے پھر موقع ملے نہ ملے ریک میں سجی کتابوں نے دم ساتھ لیا سب کی نظریں نیم اندھیر کتب خانے کی میز کے دونوں کناروں پہ بیٹھے دو اشخاص پہ جمی تھی فاتح چند لمحے خاموش رہا جیسے ایڈم کے سوال کا جواب مہذب طریقے سے دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو میں نے یہ سب اسے مرسل شاہ سے شادی بچانے کے لیے کیا تھا اور ہمیں ملکہ کی مدد چاہیے تھی لیکن اب تو سارے جواز ختم ہو چکے ہیں پھر آپ نے اس تعلق کو ختم کیوں نہیں کیا میں نہیں کر سکتا اس نے ایڈم کو دیکھتے ہوئے سادگی سے شانے اچکائے شاید کبھی کرنا ہی نہیں تھا ایڈم نے نڈھال انداز میں سر چکا دیا اس نے اپنی حال تسلیم کر لی تھی اگر ہم واپس چلے گئے تو کیا آپ اس تعلق کو قائم رکھیں گے کتب خانے میں اتنا گہرا سناٹا چھایا تھا کہ کتابوں کی سانس لینے کی آواز تک نہ آتی تھی ایڈم اگر مجھے یہ تعلق ختم کرنا ہوتا تو میں اس کے ساتھ واپس کیوں آتا میں اسے اپنی دنیا میں واپس لے جانے پہ زور کیوں دیتا قدیم صفات نے گہری سانس خارج کی کیا آپ نے یہ بات چیتالیہ کو بتائی ہے نہیں کیونکہ اس نے کہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیا کبھی کسی عورت نے اتنی آسانی سے وہ کہا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے ہے لگتا اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے گی لوگ اس کو گھر توڑنے والی اور اسرا کی قاتل سمجھیں گے کیا اس سے پہلے آپ دونوں نے مشکل فیصلے نہیں کیے ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا اس کی باتیں فاتح چپ رہ گیا میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن مجھ سے تعلق کے لیے مزید مشکلات لائے گا کیا انہوں نے اس سے بڑی مشکلات نہیں دیکھ رکھی کتابوں کی نگاہوں میں اب دلچسپی در آئی وہ ریکس کے درمیان سے گردن نکال نکال کے اس مکالمے کو سن رہی تھی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں چیتالیہ کی خوشی چاہتا ہوں وہ آگے ہوا اور زور دے کر کہنے لگا میں ان کو اپنے بارے میں اس لیے نہیں بتاتا کہ اب دیر ہو چکی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ میرے اوپر ہمیشہ آپ کو منتخب کریں گی اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ دونوں اب بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں کیئر میں ان کو واپس لے جانے کے لیے کوئی خواب تو دکھائیں تم یہ سب دل سے کہہ رہے ہو ایڈم بن محمد عرصہ ہوا چیتالیہ سے دستبردار ہو چکا ہے ایڈم شاید ان کی خوشی دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہ رہے لیکن یہ خیال کہ وہ خوش ہیں ایڈم کے لیے کافی ہوگا پھر وہ بیساکھی کے سہارے اٹھا اور کرسی پیچھے دھکیلی فاتح نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا آئی ایم سوری جانے اس نے کس چیز کے لیے افسوس کیا تھا مجھے نہیں لگتا وان فاتح کہ میں واپس جا سکوں گا مجھے نہیں لگتا کہ مراد راجا کی دوا سے میں ٹھیک ہو سکوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں واپس ضرور جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں ہم تینوں واپس جائیں گے ایڈم اس نے زور دے کر کہا اور مراد راجا کی دوا ضرور اثر کرے گی مجھے کوئی دوا نہیں بچا سکتے کیونکہ آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جو ہمیں خود کرنا آتا ہے صرف وہی ہماری جان بچاتا ہے اور تمہیں کیا کرنا آتا ہے غصہ سوگواریت سے مسکرائے مجھے کتابیں پڑھنی آتی ہیں پھر گردن موڑ کے خاموش رکھے ریکس کو دیکھا اور وہ ابھی مجھے بلا رہی ہے کیا فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھایا کیوں آپ کو لگا یہ کتابیں مردہ ہے مسکرایا یہ جیتی جاگتی سانس لیتی کتابیں ہیں ورنہ مردہ چیز سے کوئی کیسے جینے کا رستہ سیکھ سکتا ہے جب میں سوتا ہوں ساتھ والے کمرے میں تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے آواز دے کر بلا رہی ہیں مجھے لگتا ہے ان کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے ان سے ایڈم فاتح نے تاثر سے دیکھا نہیں سر میں نے اتنے دن ضائع کیے میں اتنے دن کتابیں نہیں پڑھ سکا اگر یہ میری زندگی کے آخری دن ہیں تو میں انہیں کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میں نے شاہی مورخ کے عہدے سے آج صبح استعفی دے دیا ہے وہ مڑا اور بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا شمالی کونے کی طرف بڑھ گیا وہاں پڑے ریک اندھیرے میں ڈوبے تھے فاتح نے ترہم سے اسے جاتے دیکھا وہ بیماری کے باعث چیزیں تصور کرنے لگا تھا یقیناً ایسا ہی تھا ورنہ کتابیں کہاں کسی کو آواز دے سکتی ہیں جواب میں کتابوں نے اسے اسی طرح سے دیکھا پھر ان سب کی نظریں ایڈم کی طرف متوجہ وہ ان کی طرف آ رہا تھا کتب خانے کی ساری کتابوں کے چہرے پہ مسرت آن ٹھہری اتنے دن سے وہ اسے بلا رہی تھی بلاخر وہ ان کی سن چکا تھا ویسے تو ان کے پاس اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ خاص ہوتا تھا اس کے دل کو ڈھارس دینے یا اس کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے لیکن ایڈم بن محمد کے لیے ان کے پاس کچھ اور بھی تھا یہ چوتھی صبح تھی جب مرسل شاہ نے محل کی حفاظت بڑھا دی تھی سینکڑوں پہرے دار دروازے پہ پہرا دیتے تھے اس کی خوابگاہ کی کھڑکیوں کے آگے لوہے کی سلاخیں لکھائی گئی تھی غرض کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا آدھی رات تک مرسل کو خوف کے مارے نیند نہ آتی وہ کنجر تکیے تلے رکھ کے سوتا کمرے میں مسلسل دو پہرے دار اس کے اوپر پہرا دیتے تھے کبھی وہ وحشت کے مارے ان کو نکال دیتا کبھی واپس بلا دیتا ساری رات وہ کروٹیں بدلتا فجر کے قریب نیند آتی اور پھر صبح یہ جب وہ جاگتا تو محسوس ہوتا کہ اس کی گردن پہ کچھ رکھا ہے وہ چونک کے اسے جھاڑتا تو بالوں کی ایک تازہ کٹی ہوئی لٹ سینے سے نیچے فرش پہ گرتی وہ تیزی سے آئینے میں اپنے بالوں کا جائزہ لے گا ہر روز ایک نئی جگہ سے بال کٹے ہوتے تھے یعنی گزشتہ رات وہ پھر آئی تھی اس کا خنجر ایک دفعہ پھر مرسل شاہ کی گردن کے اتنا قریب تھا وہ ہر رات کیسے اس کے محل میں پہنچ جاتی تھی یہ خیال اس کے سارے جسم پہ کپ کپی کر دیتا آج صبح وہ محل کے سبزہ زار میں فوارے کنارے کھڑا تھا شاہی کبا پہن رکھی تھی سر کی پگڑی سے سونے کی تاروں سے بنی لڑیاں نیچے گرتی کندھوں تک آتی تھی اس کے دو خاص مشیر عقب میں کھڑے تھے وہ سب کسی کے منتظر تھے آکا مورخ آ چکا ہے مرسل شاہ دھیرے سے مڑا سامنے کھڑے نوجوان کو تنقیدی نظروں سے دیکھا وہ سادہ پوشاک پہنے ہوئے تھا اور کندھے پہ ایک تھیلا تھا یہ آدم بن محمد تو نہیں ہے مرسل نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھا آقا آدم بن محمد نے کل استعفی دے دیا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے شاید ہی دو چار روز جی پائے شہزادی تاشا نے بھی اس کے لیے رحم کی درخواست کی اس مورخ کو بھی شہزادی نے ہی تلاشا ہے اور یہاں بھیجا ہے تاشا کے ذکر پہ مرسل کے تاثرات بدلے جبڑے بھنج گئے مگر اس نے بس پہ اکتفا کیا ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا مورخ تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں شکریہ آقا نوجوان نے سر جھکا کے کہا پھر سیدھا ہوا گلا میز انداز میں کہنا شروع کیا آقا وہ آدم بن محمد دراصل ایک چور ہے اس نے میرا تھیلا چرایا تھا ایک سرائے میں اور یہ بنگا رایا ملائیو میری کتاب کا نام تھا جو اس نے نقل کر کے مرسل نے اکتا کے ہاتھ اٹھایا تمہیں یہاں اپنے مسئلے سلجھانے نہیں بلایا میں نے تم وہ لکھو جس کا میں حکم دے رہا ہوں شکل کیا دیکھ رہے ہوں لکھنا شروع کرو اسے اشارہ کیا عبداللہ بن ابو بکر نے گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھا پھر جلدی سے سر ہلا دیا جو بتا رہا ہوں اسے غور سے سن لو اور سمجھ لو آج تم کتاب میں ان صفات کا اضافہ کرو گے اور زہر سے پہلے اسے دربار میں پڑھ کے سناؤں گی دربار میں پڑھی کتاب سارے ملاقہ میں پھیل جاتی ہے مرسل نے واپس رخ فوارے کی طرف لیا کمر پہ ہاتھ باندھے وہ پانی کے اچھلتے قطروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا لکھو کہ شہزادی کی آخری شرط پوری کرنے کے لیے مرسل شاہ نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی مورخ نے چونک کے سلطان کی پشت کو دیکھا البتہ مشیروں سپاہی نہیں چونکے وہ سر جھکائے پاٹ کھڑے رہے سچ وہی ہوتا تھا جو سلطان کے منہ سے نکلتا تھا مگر جب وہ خنجر سے اپنی کلائی کاٹنے لگا تو شہزادی تاشا کے کمرے میں آئی اور گستاخی معاف آ کر شہزادی اجازت رف نے بات کاٹی تو مرسل کے ماتھے پہ بل پڑے لکھ دو کہ جادو سے آئی وہ گھر جا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ ناممکن شرط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان انکار کر دے یہ شادی ناممکن ہے اس نے سلطان کی جان بچا لی اور اسے خودکشی سے روک دیا سلطان نے تاشا کو آزاد کر دیا اور اب ان دونوں کے رستے الگ ہیں سلطان نے گہری سانس لی مورخ تیزی سے کاغذ پہ اہم نکات نوٹ کر رہا تھا بار بار جھک کے درخت کے کنارے رکھی دوات میں قلم بھی ڈبوتا تھا مگر آقا وہ آپ کے کمرے میں جادو کے ذریعے آئی اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی جادو سلطنت میں ممنوع تھا اور سلطان مرسل جادوگروں کے کتنا خلاف تھا سب جانتے تھے پھر جادو کے لیے اس نے تاشا کو کیسے معاف کر دیا مرسل سے پلٹا اور چبا چبا کے بولا وہ کالے علم والی جادوگرنی کی طرح نہیں بلکہ کسی کسی نورانی علم والی ساحرہ کی طرح آئی مرخ کی آنکھیں چمکی پر سونا ایسی ساحرہ جس کا جادو خدا کا بخشا ہوتا ہے ہاں ہاں یہی لکھ دو اور شکل گم کرو تاشا پسونا واہ ایسے لقب پہ شہزادی ضرور نوازے گی مورخ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگا اس نے شکل گم کر لی تو مرسل نے ہاتھ جھلا کے سب کو وہاں سے بھیج دیا خود ایک دفعہ پھر وہ پانی کو دیکھنے لگا مشیر خاصا ابھی تک وہاں کھڑا تھا وہ دھیرے سے گویا ہوا آقا آپ ناخوش لگ رہے ہیں کیونکہ میں ہوں ناخوش برہمی سے بولا تو آپ نے شہزادی کو سزا کیوں نہیں دی ان سے ہنسی خوشی علیحدگی کیوں اختیار کر لی مرسل نے عجیب سی نظروں سے مشیر کو دیکھا تاکہ شک خود پہ آنے دوں کس شے کا شک تمہیں کیا لگتا ہے ایک عورت مجھے یوں انکار کرے گی اور میں اسے جانے دوں گا ہوں ہوں مشیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی آپ چاہتے ہیں کہ شہزادی تاشا کو اس کو بھی اسی بچے کے پاس بھیج دو جس کے مرنے کا اسے بہت غم ہے مگر کسی کو ہم پہ شک نہیں ہونا چاہیے وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا وہ شیر نے تعظیمن سر جھکایا پھر دھیرے سے بولا جو وہ کم آکا پھر وہ ہچکچایا میں نے سنا ہے کہ آج کل شہزادی زیادہ وقت بندہارا کے غیر ملکی مشیر کے ساتھ گزارتی ہیں مرسل بری طرح چونکا کون ہے وہ وہی سیاہ قبا والا جو اس دن دربار میں بولا تھا آپ کے سامنے جو آج کل ہر جگہ بندہ ہارا کے ساتھ نظر آتا ہے ہم اس پہ نظر رکھو مجھے دونوں کے پل پل کی خبر چاہیے مرسل کے سرد آنکھوں میں انتقام کے شولے جلنے لگے تھے قدیم ملاقہ کے بازار میں معمول کی رونق اور چہل پہل تھی بازار میں ایک جگہ چائے کے ڈھابے پہ مراد راجہ عوام کے درمیان بیٹھا ان کے مسائل سن رہا تھا وہ عام لوگوں کے ساتھ خوش نظر آتا تھا اس کے مداحوں کی تعداد بڑھ گئی تھی لوگ اس سے گلا کر رہے تھے کہ کیسے سلطان کے سپاہیوں نے سونے کے پل کی تعمیر اور مچھر وغیرہ اکٹھے کرنے میں ساری دولت برباد کر دی تھی وہاں سب کو سلطان سے شکوے تھے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ شرائط تاشا نے رکھی تھی جب سے یہ خبر پھیلی کہ سلطان اور تاشا کے رستے الگ ہیں کیونکہ تاشا نے شرائط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان خود عقل کرے اور انکار کر دے تو سلطان مزید بے وقوف نظر آنے لگا اور تاشا معتبر اس نے سلطان کے ہاتھوں ملاقہ کے عوام کی دولت مزید ضائع ہونے سے بچا دی تھی وہ تاشا پسونا کہلوائی جانے لگی اس وقت جب مراد لوگوں کے مسئلے سن رہا تھا بندہارا کے محل کے تہ خانے میں الاؤ جل رہا تھا اس پہ ایک کڑاہی رکھی تھی جس میں کچھ پک رہا تھا دھواں اوپر اٹھتا تھا اور روشن دان سے باہر نکل جاتا کمرے میں چند ایک موم بتیاں جلی تھیں تالیا بڑی سی ڈوئی کو کڑھائی میں چلا رہی تھی اور اس سے اٹھتی بدبو سے منہ کے برے برے زاویے بناتی تھی آپ رہنے دے میں کر لوں گا آخر یہ میری دوا ہے ایڈم بے ساکھی کے سہارے چلتا قریب آیا تو وہ پلٹی اتنا تو میں کر سکتی ہوں تمہارے لیے پھر اس نے میز پہ رکھے نسخے سے کچھ پڑا اور ایک پیالے میں موجود شے کڑاہی میں انڈیل دی مائع کا رنگ بدلنے لگا ہم باری باری کر لیں گے ابھی بہت دن لگیں گے چالیا تالیا نے گہری سانس لی اور ایک کرسی کھینچ کے الاؤ کے قریب لائی ایڈم اس پہ بیٹھ گیا تو اس نے ایڈم کو ڈوئی تھما دی تم اس دوا کو پینے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ایڈم اس نے تسلی دی تھی ایڈم زخمی سمجھ کر آیا ہاں یہ میری واحد امید ہے میں چلتی ہوں مجھے کچھ اور کام کرنے ہے وہ ہاتھ پونچھتی دروازے کی طرف بڑی تو ایڈم نے پکارا اگر میں واپس نہ جا سکا تو میری ایک بات مانیں گی وہ دروازے کے قریب ٹھہر گئی پھر دھیرے سے مڑی اور شکایتی نظروں سے ایڈم کو دیکھا ایسے مت کہو اگر میں واپس نہ جا سکا اس نے دہرایا تو آپ وان فاتح کو مجبور کیجیے گا کہ وہ اپنا استعفی واپس لے لیں اور اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہو اب کیا فائدہ وہ تو استعفی دے چکے ہیں ہم بائیس جنوری اتوار کے روز یہاں آئے تھے سموار کی صبح ان کی سیکرٹری نے استعفی جمع کروانا تھا وقت وہاں ٹھہرا ہوا ہے وہ واپس جاتے ہی اپنے استعفے کو خود پھاڑ سکتے ہیں تالیہ ایک دم چونکی او ہاں ابھی تو کوئی نقصان نہیں ہوا فاتح اب بھی پارٹی چیئرمین ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ یس ایڈم مسکرایا اگر میں ان کو راضی کر لوں تو وہ وزیر اعظم کا الیکشن ضرور لڑیں گے وہ اتنی پرجوشتی کے تیزی سے باہر بھاگ گئی وقت ابھی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا وہ فاتح کو اس کے خوابوں سے دست بردار ہونے سے روک سکتی تھی اتوار بائیس جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ میں گھڑیال کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن سے ایک اداس سا خیال گزرا تب اسے لگا تھا وقت اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وقت کب کس کے ہاتھ آیا ہے اس نے شاکی نظروں سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی وہ ایک دفعہ پھر سے بازار کی رونق کی طرف جا رہی کوئی بھی چیز اسے یقین نہیں دلا پا رہی تھی جو اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھی اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک خواب ہے شاید بازار کی آوازیں اس کو جگا دیں اور سب پہلے جیسا ہو جائے وہ دونوں اس کو واپس مل جائیں کتنی خوش تھی وہ اس دن جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ فاتح کو استعفیٰ دینے سے روک سکتی ہے جب سے اس نے استعفے کے بارے میں سنا تھا اس کا دل بوجھل تھا فاتح اپنے خوابوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا لیکن اس رستے خانے میں ایڈم نے اسے امید دلائی تھی اس امید کا تعقب کرتی فاتح کے پیچھے بازار تک گئی تھی اس کا ذہن پھر سے قدیم ملاقہ کی طرف جانے لگا قدیم ملاقہ کا بازار معمول کی رونق سے معمول تھا مراد راجہ راجا اپنے عوام میں گھرا باتوں میں مصروف تھا اور وان فاتح ایک دکان کے ساتھ کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا سیاہ کبا پہنے سنجیتا تاثرات چہرے پہ سجائے وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کے عجوب کی طرف بھی دیکھ لیتا جب سے اس نے نکاح نامہ مراد کے حوالے کیا تھا مراد نے چابی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اب اسے کیا کرنا چاہیے وہی جو اس نے سوچ رکھا تھا یا کچھ اور پھر جیسے ہلچل سی مچی دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئی اس نے چونک کے سر اٹھایا دوسری طرف سے تالیاں چلی آ رہی تھی ہجوم دوسری جانب تھا اس لیے مراد یہاں متوجہ نہ ہوا البتہ لوگوں نے فوراً رستہ چھوڑ دیا تھا وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی سادہ لباس میں ملبوس اور سفید گھوڑے کی لگام ہوئی تھی کوئی مصاحب یا کنیزے وہ اکیلی تھی پھر بھی لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا وہ اسے دیکھ کے مسکرا دیا اور اس کی طرف بڑھا دونوں ایک دکان کے چھپر تلے آمنے سامنے رک گئے شہزادی اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک بچہ آگے آیا اور آہستہ سے مسکرا کے بولا تاشا پسونا تالیا نے چونک کے کے اسے دیکھا تو وہ شرما دکان میں واپس بھاگ گیا وہ مسکرا دی اور بے نیازی سے کندھے اچکائے مرسل شاہ نے مجھے مزید پاپولر بنا دیا ہے انگریزی میں بولی تو وہ بھی مسکرایا حالانکہ یہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی مگر خبر کتنی جلدی پھیلتی ہے تالیا نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور اس قدیم طرز کے بازار سے دیکھا شاید اسی لیے یہاں سکون ہے سکون تو کہیں بھی نہیں ہے شہزادی ہر دور کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں بس شور کم ہے ساتھ ہی فاتح نے ایک محتاط نظر دور موجود ہجوم پہ ڈالی رات راجا چائے پیتا باتیں کرتا مصروف نظر آ رہا تم نے بتایا نہیں کہ مقصد شاہ نے شادی سے انکار کیسے کیا تالیہ کی فرینڈس ہیں تالیا کی مرضی اس نے مسکراہٹ دبا کے شانے اچکائے میں نے اس کے ایک پہرے دار کو خرید لیا تھا وہ ہر رات اس کے بال کاٹ دیتا تھا مرسل سمجھا میں وہاں آتی ہوں وہ ڈر گیا یہ کام آسان تھا ویسے مجھے آپ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی آخر میں چوٹ کی جس سے وہ وہ نظر انداز کر گیا یعنی یہ طے ہے کہ جھوٹے صفات ایڈم نے نہیں لکھے تھے بلکہ نئے مورخ سے لکھوائے گئے تھے ایک گیٹ سے گزرتے چند لوگ تالیا کو مسکرا کے دیکھتے گزر رہے تھے ان کی رحم دل شہزادی جب بھی بازار سے گزرتی تھی کسی کو کچھ دیکھ کر ہی جاتی تھی اس قلعے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا نہیں فاتح نے افسوس سے سر ہلایا بہت کوشش کی مگر کوئی نہیں جانتا وہ کس کا ہے کسی سرکاری دفتر میں اس زمین کی تفویض کا کاغذ تک نہیں ہے آپ مجھے اس قلعے میں لے جائیں تمہیں وہ حیران ہوا ہاں میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں شاید دو دماغ زیادہ بہتر کھوج لگا سکیں فاتح نے ایک نظر موجنے کو دیکھا پھر سر ایسے بات میں ہلایا میں اپنا گھوڑا لاتا ہوں چند سانے بعد وہ دونوں آگے پیچھے وہاں سے جاتے دکھائی دے رہے تھے راج راجا بظاہر لوگوں سے محو گفتگو تھا مگر کنکھیوں سے اسے سارا منظر بخوبی دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پہ پھیلتی ناپسندیدگی واضح تھی چند میل کا یہ فاصلہ آج جلد طے ہو گیا تھا سارا رستہ وہ خاموش رہے تھے سوائے کسی ضروری بات کے ان کے درمیان الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا سر سٹیلوں کے درمیان دور سے وہ قلعہ دکھائی دینے لگا تو تالیا نے اپنا گھوڑا روکا اور نیچے اتری پیدل چلتے ہیں وہ اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی اور کم از کم اس ویران قلعے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی تمہیں کچھ کہنا ہے وہ چند ثانیہ بات خود ہی بول اٹھا وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کی لگام میں تھامے ساتھ ساتھ روش پہ چل رہے تھے کیا آپ وہ سن سکتے ہیں جو مجھے کہنا ہے اس نے پونی ہاتھ سے کھینچ اتاری تو بال آزاد ہو گئے اور ہوا سے پیچھے کوڑنے لگے تم واپس نہیں جانا چاہتی سر سب اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان بنی خاکی روش پہ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ظاہر ہے میں جانا چاہتی ہوں وہ برا مان گئی لیکن آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا نا میں تمہیں اس الزام سے بچا دوں گا میں ایک وکیل بھی ہوں تمہارا کیس لڑوں گا اور خود کو بچانے کے لیے کیا کریں گے وہ چونکا پھر رک گیا لگام چھوڑی اور اس کی طرف پورا مڑ گیا میرے اوپر صرف اثاثے چھپانے کا الزام تھا میں نے اخلاقی جواز پہ استعفی دیا تھا ملیشیا میں سیاست دانوں کا اثاثے چھپانا قانون نہیں اخلاق ہے مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا پھر مجھے کیوں خود کو بچانا ہوگا آپ کا استعفی ابھی تک کارمن کے پاس ہے اس نے جمع نہیں کروایا وان فاتح کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے استعفا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوں فاتح نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا روش سامنے قلعے تک ختم ہوتی تھی شام کی ٹھنڈی چھایا سارے پہ پھیلی تھی دور دور تک سبزہ اور درمیان میں یہ پرسترار قلعہ، بے حد حسین منظر تھا وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی آپ کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اثاثے نہیں چھپاؤں گا پھر بھی بے پرواہی میں میں اس اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہوں ہم سب زندگی میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں مگر ہم سب ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خود کو سزا دے مگر میں باقی لوگوں جیسا نہیں تھا میں لیڈر تھا میں اب اس کرسی کا اہل نہیں رہا آپ صرف معذرت بھی تو کر سکتے ہیں قوم سے معافی مانگ لیں اور بس بغیر استعفے کے معذرت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی وہ تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہا تھا کیا آپ کے بعد آنے والے آپ سے بہتر ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فاتح کہ وہ آپ سے بہتر ہے تو آپ کا استعفی عظمت کا ثبوت کہلائے گا لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو آپ کا استعفی بزدلی ہے حقیقت سے فرار ہے وہ ٹھہر گیا اور گردن مڑ کے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جس وقت لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے ان کو کو چھوڑ دیا دیا اور ملک جانشینوں کے حوالے کر مرسل شاہ جیسے لوگ پردھان منتری بن جائیں گے کیا آپ اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا پھر وہ قلعے کی جانب بڑھ گئی اس کا سفید گھوڑا پیروی میں پیچھے چلنے لگا جبکہ فاتح کا گھوڑا گھاس میں ادھر ادھر منہ مارنے لگا قلعہ پورسرار اور ویران ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا اس کی دیواریں اونچی تھیں سرمئی پتھروں اور لکڑیوں کی بنی دیواریں سہن کے احاطے میں جنگلی گھاس پھول اگا تھا مگر وہ بہت بڑا نہ تھا ایک طرف لکڑی جلانے کا سامان رکھا تھا اور وسط میں جلی بھجی لکڑیوں کی سیاہی بتاتی تھی کہ یہاں الاؤ جلایا گیا تھا تالیا نے اپنے گھوڑے کی لگام احاطے کے کونے میں باندھی اور خود اطراف کا جائزہ لیتی آگے بڑھنے لگی تو تم یہاں قلعہ دیکھنے نہیں آئی تھی تم مجھ سے بات کرنے آئی تھی وہ چوکٹ پہ کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا شہزادی نے پلٹ کے اسے دیکھا اور مسکرا کے پل کے بات کرنے کے لیے اتنی پوری سکون جگہ اور کہاں ملے گی فاتح صاحب اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی شاید یہی وہ معمہ تھا وہ چونک کے بولا یہ بات کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے خفیہ باتوں کے لیے اس کی نظریں گھاس پہ ایک جگہ جلی ہوئی لکڑیوں پہ پڑی ایک آدمی خود اپنے لیے اتنا بڑا الاؤ نہیں چلاتا یہاں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہوں گے یعنی سن باؤ یہاں کسی سے ملتا تھا اس کا کوئی خفیہ گروہ تھا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا گھاس کو غور سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا کوئی ایسا خفیہ گروہ جو سلطان سے چھپا ہوا ہو اور اس کے آشکار ہونے سے سن باؤ ڈرتا ہو مگر یہ قلعہ یہ کس کا ہے وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جلی ہوئی لکڑیوں کو آگے پیچھے لیا یہ سن باؤ کا گھر ہے وہ جس انداز میں بولی وہ چونکا گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک دیوار کے کونے میں کھڑی تھی فاتح کی طرف پش تھی اور دیوار پہ ہاتھ سے کچھ ٹٹول رہی تھی اس کی آواز میں حیرت تھی یہ وہی دیوار ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی اس پہ تاشا کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی مگر وہ تعجب سے پلٹی اور خالی احاطے کو دیکھا یہ دیوار سن باؤ کی حویلی کا حصہ تھی میں نے مجسمہ دیکھا تھا اور کنواں بھی یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں مگر میں نے ان کو خواب میں اکٹھے دیکھا تھا جس کا مطلب ہے کہ کہ یہ دونوں سن باؤ کی ملکیت ہے وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھا ہوا کیا وہاں کچھ لکھا ہے تالیا نے گردن چکا کے غور سے دیکھا شام ڈوب رہی تھی اور نیلا اندھیرا چھانے لگا تھا یوں معلوم ہوتا تھا دیوار پہ کچھ لکھا ہے مگر پڑھا نہیں جا رہا دیا سلائی رگڑنے کی آواز آئی اور پھر وہ قریب آیا اس کے ساتھ کھڑے فاتح نے لگتی ہوئی تیلی دیوار کے قریب کی ایک لمحے کے لیے تادیا نے نہیں دیکھا کہ دیوار پہ کیا تھا زندگی ایک لمحے کے لیے کتنی خوبصورت تھی نا وہ ہر مسئلے سے آزاد تھے ساتھ تھے دنیا کے شور ہنگامے سے دور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس خوبصورت قلعے میں سولا پوری تیلی کو کھا گیا تو فاتح نے اسے گرا دیا روشنی بجھی تو وہ چونکی نہیں یہ نظم نہیں ہے یہ لکیریں ہیں وہ دوسری تیلی رگڑ رہا تھا تالیا نے سر جھٹکا اور توجہ دیوار کی طرف مرکوز کی ابھی مسئلے ختم نہیں ہوئے تھے ابھی وہ خوش نہیں ہو سکتی تھی ہر سات لکیروں کو کاٹا گیا ہے یہ دنوں کا حساب ہے ہفتوں کا ہاں قدیم زمانے میں لوگ اسی طرح گنتے تھے یہ دیکھو آخری سات دنوں کے اوپر کاٹا نہیں گیا یعنی سن باؤ اور اس کے جو بھی پلان کر رہے ہیں اس کے واقع ہونے میں سات دن رہتے ہیں شاید اس سے کم کیونکہ ہمارے چھاپے کے بعد سن باؤ ادھر نہیں آیا اور جتنے دن گزرے وہ اس نے نہیں کاٹے اب سوال یہ ہے کہ سن باؤ کے ساتھی کون ہیں اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں وہ مرغا اور لکڑیوں کی طرف آئے پھر کے انہیں اٹھانے لگا آپ کیا کر رہے ہیں آگ جلا رہا ہوں کیا تمہیں اندھیرے میں بیٹھنا ہے اس کی غائب دماغی پہ اسے ٹوکا تو اس نے خفت سے سر جھٹکا اب آپ سن باؤ کے خلاف کیا کریں گے قلعے کے احاطے میں الاؤ جل رہا تھا اور وہ دونوں پتھروں پہ اس کی گر بیٹھے تھے رات پوری طرح پھیل چکی تھی مجھے معلوم ہے مجھے سن باؤ کا کیا کرنا ہے وہ اب مطمئن تھا جیسے اسے معلوم ہو وہ سنباؤ کو کیسے استعمال کر سکتا تھا آپ کو میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا وہ شکوا کرتے ہوئے بولی نہیں میرا کوئی خاص کام نہیں تھا آج راجا بھی مصروف تھے سو میں آ گیا میں وقت کے سفر کی بات کر رہی ہوں مجھے معلوم ہے تم کیا بات کر رہی ہو اور پھر سے دونوں کے درمیان ایک شکوا کرنا خاموشی حائل ہو گئی آگ سے لال انگارے چٹک چٹک فضا میں گم ہونے لگے آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں واپس جا کے حالات کا مقابلہ کروں اور خدا آپ اپنے لوگوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں میں فرار نہیں حاصل کر رہا وہ تیزی سے بولا ایسا لگتا تھا اس نقطے پہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تالیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی اسے وان فاتح کی دکھتی رگ مل گئی تھی یہ فرار ہی ہے آپ اپنے لوگوں کو نا اہل اور ناخلف جانشینوں کے سپرد کر کے فرار ہو چکے ہیں مان فاتح وہ اس رب کو مزید دبا رہی تھی آپ نہیں ہوں گے تو اشر وزیر اعظم بن جائے گا وہ ملک کو تباہ کر دے گا اس کی ذمہ دار لوگ آپ کو سمجھیں گے میں خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا تو خود کو اہل بنائیں مقابلے سے بھاگے تو نہیں میں نے بھرے مجمے میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے کبھی کوئی اثاثہ نہیں چھپایا میری سزا ہے کہ ہم سب نے بہت سزا کاٹی ہے فاتح بہت بڑی سزا اب ان سزاؤں کو بند ہو جانا چاہیے وہ ناگواری سے بولی میں اپنے جرائم سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں میں واپس جاؤں گی اس الزام کو فیس کروں گی اور آزادی حاصل کروں گی آپ واپس جائیں اس اخلاقی جرم کے بوجھ سے چھٹکارا پائیں اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ جائیں آج کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے خوابوں پہ سمجھوتا نہیں کرے گا کوئی سلکتی لکڑی زور سے چٹکی لال انگارے اڑ اڑ کے فضا میں گم ہونے لگے وہ خاموش ہو گیا اور سر نیچے گرا دیا پھر کافی دیر بعد اس نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا کیا میرے عوام بھی تمہاری طرح سوچیں گے کہ میں فرار ہو رہا ہوں اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ہرٹ ہوا ہے اس کا سوال سادہ تھا کسی حد تک معصوم بھی اور اس لمحے تالیہ کو احساس ہوا کہ سب سے اونچی کرسی والا بھی سب کچھ نہیں جانتا ہوتا اسے بھی بہت سی باتیں دوسروں سے پوچھنی پڑتی ہیں یا شاید کوئی بھی سب کچھ نہیں جانتا ہوتا جی وہ یہی سوچیں گے اس نے سر ہلایا پھر ٹھہر کے بولی کیا میرے الفاظ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں الاؤ کے پار بیٹھا فاتح مسکرایا ایک آدمی تھا تمہاری طرح کا وہ ایک تتلی کے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا وہ کہنے لگا اور وہ دلچسپی سے بان فاتح کی نئی کہانی سننے لگی تتلی کا ننا بچہ اپنے کوکون یعنی حفاظتی ریشمی خول میں بند تھا اس نے دیکھا کہ وہ باہر نہیں آ پا رہا اسے بہت کوشش کرنی پڑ رہی ہے تو اس آدمی نے احتیاط سے اس کوکون کو کاٹ کے کھول دیا اور تتلی کا بچہ باہر آ گیا اسے لگا اس نے اسے تکلیف سے بچایا ہے مگر اس بچے کے پنکھ چھوٹے تھے اور مکمل طور پہ بن نہیں سکے تھے تو وہ جلدی مر گیا جانتی ہو کیوں کیونکہ اگر وہ کوکن سے نکلنے کے لیے خود سٹرگل کرتا تو اس کے پروں تک خوراک پہنچتی وہ انہیں زور لگا کے پھیلاتا تو وہ مضبوط بنتے وہ اپنے زور پہ باہر آتا تو صحت مند ہوتا وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا ہماری پریشانیاں بھی ہمارا کوکون ہوتی ہیں ان سے نکلنے کے لیے تکلیف ہمیں ہی اٹھانی پڑتی ہے میں تمہاری باتوں کی تکلیف سے نہیں رکھتا تم نے اچھا کیا مجھ سے سچ بولا جھوٹ بول کے کسی کو تکلیف سے بچا کے خود ہی اس کا کوکون کھول دینا ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے اپنے دوستوں کو ان کے حصے کی تکلیف کاٹنے دینی چاہیے وہ پھیکا سمجھ کر آئی وان فاتح کے سارے فلسفے ایک طرف وہ جانتی تھی وہ اپنی باتوں سے اسے دکھ دے گئی ہے وہ اپنی طرف سے اخلاق کی بنیاد پہ قربانی دے رہا تھا لیکن دنیا والے ایسی قربانیوں کی قدر نہیں کرتے تمہیں کیا لگتا ہے میرا وہ فیصلہ غلط تھا اس کی وجہ سے میری یاداشت واپس آئی تھی وہ آپ کو دیکھتے ہوئے یاد کر کے بولا سارے کھیل وقت کے ہیں فاتح اس وقت وہ درست فیصلہ تھا آپ نے اس کو لینے کی ضرورت کی یہ بہت بڑی بات تھی لیکن وقت نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا ہماری دنیا میں وقت آپ کے اگلے اور بہتر فیصلے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے وہ صرف مسکرا دیا نہ جانے راضی ہوا تھا یا نہیں فی الحال کے لیے اتنا بہت تھا اگر ہمارا پلان کامیاب ہو جائے تو ہم بہت جلد واپس جا سکیں گے فاتح نے بات بدل دی کیا باپا ہمیں اتنی آسانی سے جانے دیں گے میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا وہ رکا بنگا رایا ملائیو کے مطابق شہزادی تاشا کے کردار کا انجام کیا ہوا تھا یاد ہے ہم اس نے مڑ کے اس دیوار کو دیکھا جس پہ کوئی نظم نہ لکھی تھی سلطان نے جب شہزادی سے رستہ الگ کیا تو شہزادی کی ملاقات برونائی کے ایک جلا وطن شہزادی سے ہوئی برونائی کا ولی عہد رائٹ فاتح نے یاد کر کے سر ہلایا جی برونائی کے مرحوم بادشاہ کا بیٹا جو پناہ کی غرض سے ملاقہ آیا تھا مراد راجا کا مہمان بنا اور شہزادی کو دیکھتے ہی پل کے سادگی سے جھپکائی اور مسکراہٹ دبائی اور شہزادی کو دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا شہزادی کو بھی وہ پسند آ گیا تو دونوں نے شادی کر لی وٹ ٹریجڈی وان فاتح نے ناگواری سے کندھے اچکائے اور گردن موڑی مگر تم نے کہا تھا اس دیوار کی نظم میں شہزادی کی غلام سے شادی کا تذکرہ تھا وہ نظم بنگر آیا ملائیوں میں نہیں ہے وہ میں نے صرف فارم میں دیکھی تھی بندر آیا ملایا کے مطابق شہزادی کی شادی برونائی کے ولی عہد سے ہوئی تھی فاتح نے سنجیدہ مگر ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا بولا کچھ نہیں برونائی کے ولی عہد اور شہزادی تاشا شادی کے بعد برونائی کے لیے بحری سفر پہ روانہ ہو گئے رستے میں ایک روز شہزادی ایک جادوئی سوئی سے کڑھائی کر رہی تھی جب ولی عہد اس کے پاس آیا شہزادی نے منع کیا کہ اس کے ہاتھ میں جادوئی سوئی ہے اس لیے وہ قریب نہ آئے مگر ولی عہد نے اسے مذاق سمجھا یوں ہنسی مذاق میں ولی عہد کی پستی میں سوئی چپ گئی اور وہ فوراً سے نیلا پڑ گیا چند لمحوں میں اس کی موت واقع ہو گئی شہزادی اس اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ نے اپنی زندگی ختم کر دی یوں اس بحری سفر سے وہ کبھی واپس نہیں آئی شہزادی کو کیا ضرورت تھی جادوئی سوئی سے کڑھائی کرنے کی اور غلطی سے کسی کی پستی میں سوئی کیسے چپ سکتی ہے تو اس نے ناگواری سے سر جھٹکا ویسے اگر کسی کسی دن آپ کو باپا نے نئے مہمان سے متعارف کروایا اور کہا کہ یہ برونائی کا ولی عہد ہے تو آپ کیا کریں گے میں کہوں گا کہ یہ بہت جلد مرنے والا ہے اب چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے وہ اکتا کے کہتا اٹھا اور لباس چھاڑا تالیا کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی بھلے وہ آخر میں مر گیا ہو لیکن بنگا رایا مدایو کہتی ہے کہ شہزادی اس کی محبت میں واقعی گرفتار ہوئی تھی وہ اسے مزید برہم کرنے کے لیے کہہ رہی تھی مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ ساری کہانی فرضی تھی اور یقیناً سلطان کے نئے مورخ نے لکھی تھی واٹ ٹریجڈی جس وقت وہ دونوں بندہ ہرا کے محل میں واپس آئے اس نے حرم کے دروازے پہ تالیا کو الوداع کہا اور خود محل کے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کا کمرہ تھا گھوڑا رستے میں سائز کے حوالے کر کے وہ ابھی راداری میں داخل ہی ہوا تھا کہ دیکھا راجا کا ایک سپاہی سامنے سے چلا آ رہا تھا وان فاتح اسے دیکھ کے وہ اطلاع دینے والے انداز میں بولا صبح محل میں مقررہ وقت سے پہلے پہنچنا ہے کوئی خاص بات ہے کیا ہاں راجا نے کہا ہے کہ کچھ مہمان آئے ہیں ان کا تعارف کروانا ہے آکر سے پھر چہرہ قریب کیا اور سرگوشی میں بتایا سنا ہے برونائی کا ولی عہد بھی آ رہا ہے وان فاتح کے تاثرات ہو گئے ماتھے پہ بل پڑ گئے برونائی کا جلا وطن شہزادہ ہاں راجا نے کہا ہے کہ سارے شہر میں خبر پھیلا دی جائے کہ برونائی کا جلا وطن شہزادہ ہمارے محل میں قیام کرے گا اور دربار کا حصہ ہوگا دیکھیں گے وہ ناگواری سے کہتا آگے بڑھ گیا ایک عجیب سی بے چینی نے اسے آن گھیرا تھا اس نے اپنا نکاح نامہ مراد راجا کو دے دیا تھا اس کے پاس اپنے اور تالیا کے تعلق کا کوئی ثبوت نہ تھا راجا اس خوش فہمی میں تھا کہ تالیا ہمیشہ اس کے پاس رہے گی کیا اسی لیے وہ اب غیر ملکی امیرزادوں کو ملاقہ مدعو کر رہا تھا کال کوٹڑی میں جڑی بوٹیوں کی عجیب سی مہک پھیلی تھی نہ خوشبو تھی نہ بدبو بس ایسی بو جس سے پہلے چند لمحوں کے لیے برداشت کرنا مشکل لگتا پھر اس کی عادت ہو جاتی ایڈم بن محمد کڑاہی کے قریب بیٹھا اس میں ڈوئی ہلا رہا تھا ہر چند ثانیے بعد ڈوئی ہلا کے رکھ دیتا اور گود میں رکھی کتاب کھول دیتا وہ نڈھال سا لگتا تھا اور جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اندھیر کمرے کی ڈیوڑی کے قریب ایک مشل جل رہی تھی اس کی روشنی مطالعے کے لیے کافی تھی کیا پڑھ رہے ہو آواز پہ وہ ڈر کے پلتا پھر گہری سانس لی قدیم ملے شاعری کی کتاب ہے اور کیا آپ دستک دے کر نہیں آ سکتی مگر وہ مزے سے چوکی کھینچ کے اس کے قریب بیٹھی دبے دبے جوش سے بتانے لگی میں نے فاتح سے بات کی ہے ان کے استعفے کے بارے میں کیا وہ اسے واپس لے لیں گے نے انگلی تھوڑی پہ رکھ کے سوچا شاید ہاں وہ چپ ہو گئے تھے یعنی وہ اس بارے میں سوچنے لگے ہیں یہ پروگرس ہے یہی ان کے لیے بہتر ہے وہ اس کرسی کے اہل ہیں اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو کیا میں اور وہ کبھی ایک ہو سکیں گے ایڈم کڑاہی میں ابلتے مائک کو دیکھتے ہوئے وہ گمسم سے انداز میں بولی ایڈم چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا آپ نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری دنیا میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے میں تابعہ ہوں کیا میں نے کبھی اتنی آسانی سے سچ بولا ہے وہ تنک کی بولی تو وہ مسکرا دیا آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں باوجود اس کے کہ دنیا والے آپ کی اس شادی کو کبھی قبول نہیں کریں گے ہاں مجھے اپنی دنیا میں واپس اس لیے جانا ہے کہ وہاں فاتح ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی آپ صرف ان کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں میرا ان کے علاوہ وہاں اور کون ہوگا مگر میں ابھی تک ان سے ہمارے تعلق کے بارے میں بات نہیں کر سکی کیا کروں آپ یہ مشورہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتی کیا وہ برہمی سے کہہ کے سامنے دیکھنے لگا میرے پاس تمہارے علاوہ اور کون ہے وہ برا مان کے بولی تو ایڈم چپ ہو گیا وہ بھی کیا کرتا اس موضوع پہ وان فاتح سے بات کرنا جتنا تکلیف دہ تھا تالیہ سے بات کرنا زیادہ کٹھن جس کو آپ پسند کریں وہ آپ کے سامنے کسی اور کی بات کرے کیسا اذیت ناک احساس تھا مگر اسے اپنا وقار بھی نہیں کھولا تھا اس نے گہری سانس لی اور تحمل سے کہا تو آپ ان سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ آپ ان کی زندگی میں کہاں کھڑی ہیں میں نیڈی اور ڈیسپریٹ نہیں لگنا چاہتی یاد کرو میرے بابا کے ساتھ اس قدیم دنیا میں رہنے کے فیصلے کا مطلب تھا میں فاتح کو چھوڑ رہی ہوں اور ایڈم کو بھی اس نے یاد دلایا اسے ہمیشہ اپنا آپ یاد دلانا پڑتا تھا مگر وہ اپنی کہہ رہی تھی اتنے دعوے کر کے اب میں ان کو کیسے کہوں کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں آپ میں سے کسی کو انا کی دیوار گرانی پڑے گی اس نے جھک کے ڈوئی اٹھائی اور اسے کھولتے ہوئے کاڑے میں چلانے لگا تمہیں کیا لگتا ہے وہ دنیا کے سامنے مجھے اپنی بیوی کہہ سکیں گے ایڈم نے ڈوئی چلاتے ہوئے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کیا واقعی تو پھر وہ کبھی کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں پہلے تو ان کی یاداشت واپس نہیں آئی تھی مگر جب انہیں یہ تعلق یاد آیا تو آپ نے وقت کے سفر پہ لے آئے اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ انہیں چھوڑ رہی ہیں اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو اس کا اور کیا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں چیتالیہ جی آپ کو ان سے کھل کے بات کرنی چاہیے کھل کے بات کر لینا ہمارے اکثر مسائل کا حل ہوتا ہے تھینک یو ایڈم میرا دل تم سے بات کر کے ہمیشہ ایسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے وہ مسکرا دی دوست اسی لیے ہوتے ہیں وہ مسکرا کے کہتا اپنی کتاب لیے اٹھ کر اس کا دن پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا تھا تالیاں ڈوئی سنبھال چکی تھی ان دونوں نے اپنی باریاں مقرر کر رکھی تھیں اور سختی سے استقاد بند تھے اس صبح سلطنت محل کے دربار کے دروازے کھلے تھے اور تمام شرکا اندر کی طرف جا رہے تھے برامدے میں چند افراد سلطان مرسل کے منتظر کھڑے تھے ان میں سے ایک مراد راجا بھی تھا جو اپنے غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف نظر آتا تھا یہ برونائی کے چند تاجر تھے سہانا کباؤں میں ملبوس نگینوں والی انگوٹھیاں پہنے وہ مسکرا کے مراد کی کسی بات پہ سر ہلا رہے تھے وان فاتح ایک ستون کے ساتھ کھڑا چپتی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا ان میں سے ولی عہد کون تھا یہ سب ادھیڑ عمر یا عمر رسیدہ لگتے تھے اس نے سنا تھا کہ برنائی کے بادشاہ نے اپنے ایک بیٹے کو جلا وطن کر دیا ہے وہ اصل ولی عہد تھا اور گزشتہ چند ماہ سے گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا کیا مراد نے اسے ملاقہ بلوا لیا تھا کہیں مراد اس سے شہزادی کی شادی کا ارادہ تو نہیں رکھتا یہ خیال سیاہ قبا میں ملبوس تنہا کھڑے وان فاتح کا مزاج مزید خراب کر رہا تھا دفتن مراد نے اسے سے قریب بلایا فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کے قریب جا کھڑا ہوا مراد نے کوئی بات نہیں کی بس مہمانوں سے بات کرتا رہا دفتن نکارا بجا ہٹو بچوں کی صدا بلند ہوئی اور جھٹ سب قطار بنا کے کھڑے ہو گئے مرسل شاہ تشریف لا رہا تھا ان کے قریب وہ رکا یہ کتاب غیر معمولی تھی مراد نے بات کرنے کی اجازت طلب کی آقا تعظیم پیش کرنے کے بعد مراد نے سر اٹھایا یہ میرے مہمان ہیں برونائی سے آئے ہیں مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس لیے سوچا ان کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں مرسل کے تاثرات بدلے وہ مسکرایا کیا برونائی کا جلا وطن والی عہد ہمارے ملک میں ہے سرسری نگاہ اس وقت پہ ڈالی جی آقا یہ شمس الدین ہے رونائی کا جلا وطن ولی عہد مراد راجا نے کہتے ہوئے ہاتھ سے وان فاتح کی طرف اشارہ کیا سب کی نگاہیں اس اشارے کی سمت اٹھی فاتح رامزل اپنی جگہ سن ہو گیا مرسل نے اسے دیکھا تو چہرے کے زاویے بدلے اچھا تو تمہارا مشیر برونائی سے تعلق رکھتا ہے تم نے پہلے ذکر نہیں کیا اس کی سرد آنکھیں فاتح پہ جمی تھی وہ جو چونک کے مراد کو دیکھنے لگا تھا سنبھل کے سیدھا ہوا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی آپ نے سوال نہیں کیا تھا آقا ملکہ نے ویسے بھی غیر ملکی مشیروں سے کام لینے کا جو رواج ڈالا ہے مجھے لگا اس پہ عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور شمس الدین اپنی شناخت خفیہ رکھنا چاہتے تھے ہوں اچھا لگا تم سے مل کے دسل شاہ آگے بڑھ گیا دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ ہو گئے وہ دونوں تنہا رہ گئے تو فاتح کا ضبط جواب دے گئے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اس کے انداز میں برہمی تھی کیونکہ اگر تم بھرے بازار میں شہزادی کے ساتھ گھومتے نظر آؤ گے تو تمہارے بارے میں سوال اٹھیں گے مجھے ان کا جواب دینا تھا سلطان کے کارندے بھی ٹو لینے لگے ہیں اور کیا کہتا تم کہاں سے آئے ہو کسی دوسری دنیا سے یہ تاجر میرے جاننے والے ہیں یہ راز کو راز رکھیں گے اور اگر اصلی ولی عہد آ گیا کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ سلطان مرسل چند دن کا مہمان ہے چند دن کے لیے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے فاتح نے ضبط کا گھونٹ اندر اتار دیا خاموش ہو گیا لیکن پھر وہ دربار میں نہیں گیا وہ اس وقت تازہ ہوا میں رہنا چاہتا تھا وہ گھوم کے محل کے پچھلے حصے میں آ گیا یہاں درختوں کے درمیان مصنوعی فوارہ ابل رہا تھا وہ اس کے قریب آیا اور جھک کے چلو بھر پانی بھرا پھر اسے چہرے پہ ڈالا یہ عمل کئی دفعہ دہرایا یہاں تک کہ گرے باندھ بھی گیا ملاقہ آنے کے بعد اور اس سے پہلے وہ مختلف قسم کے احساسات سے گزرا تھا مگر یہ احساس سب سے عجیب تھا برونائی کے ولی عہد کی موت شہزادی تاشا کے ہاتھوں ہوئی تھی اس نے سر جھٹک کے اس خیال کو بھی جھٹکنا چاہا مگر اب یہ آسان نہ تھا یہ ایسے تھا جیسے گردن کی پشت پہ کوئی بچھو دھیرے دھیرے چل رہا ہو جیسے رات کو کمرے کے باہر قدموں کی چاپ مدھم آواز سنائی دیتی ہو جیسے کوئی بلا تعوب میں ہو وہ آج تین سے چہرہ پونچھتے ہوئے مڑا تو ٹھٹک گیا سامنے سن باؤ کھڑا تھا چہرے کے تنزیہ مسکراہٹ تھی برونائی کا ولی عہد مراد راجا نے اچھی کہانی گھڑی ہے لیکن میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں وہ تن سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اب وہ دونوں درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے میں نے مراد راجا کی چند چیزوں کی تلاشی بھی لی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کو مستقبل کے زمانے میں بھیجنے کا جادو ہے تم تم مستقبل سے آئے ہو اور تم ہم سب کا مستقبل بھی جانتے ہو بس یہی معلوم ہوا ہے تمہیں اگر تم مجھ سے مہذب انداز میں پوچھتے تو میں خود ہی تمہیں بتا دیتا تم نے ایسے ہی اتنا وقت ضائع کیا سن باؤ وہ ہنس دیا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو میں چھ سو برس بعد کے زمانے سے آیا ہوں سن باؤ کی چھوٹی آنکھیں برہمی سے مزید چھوٹی ہوئی تم نے ملکہ کو دھمکی دی پھر میرے پیچھے آئے اس وقت سے ڈرو فاتح جب ہم تمہارے پیچھے آئیں گے فاتح آرام سے فوارے کی منڈیر پہ بیٹھا اور سر اٹھا کے سن باؤ کو دیکھا پیچھے فوارے سے آتے چھینٹے اس کی پشت پہ ٹھنڈی فوار کی طرح برسنے لگے ہمارے زمانے میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے وانگلی کہ پھندا صرف تب تک پھندا ہوتا ہے جب تک آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو جب معلوم ہو جائے تو وہ پھندا نہیں رہتا وہ مقابلہ بن جاتا ہے مجھے مقابلے کب برے لگے ہیں مسکرا کے شانے اچکائے وانگلی نے بس تنزیہ مسکرا کے ہنکارا بھرا اور مڑ گیا اس کے جاتے ہی فاتح کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی رونائی کے ولی عہد کا انجام پھر سے یاد آنے لگا تھا محل کی پشت پہ حرم کا برآمدہ بنا تھا جس میں شہانہ طرز کی کرسیاں لگی تھیں ملکہ یان سفو وہاں بیٹھی چائے پی رہی تھی کنیزیں اور غلام ارد گرد مستعد کھڑے تھے ملکہ کا لباس گلابی تھا اور پیاری پہ بھی گلابی رنگ کی نقشہ نگار بنے تھے اس کا پیاری تھامنے کا انداز بھی محبت لیے ہوئے تھا یہ اس کے چین سے لائے خاص برتن تھے اور ان کے ساتھ ملکہ کے جذبات جڑے تھے وہ مسکرا کے نقشہ نگار کو دیکھ رہی تھی جب کنیز نے کھنکار کی اطلاع دی وان فاتح آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے یان سفو چونک کے سیڑھی ہوئی سامنے رکھ دی چہرے کا رنگ بدلا مگر گردن کڑا دی ہاں اسے بھیجو اور اس کے ہوتے ہوئے ہما وقت سپاہی یہاں تعینات رہیں گے درست ملکہ مگر وہ نہتا ہے اس کے پاس اسلحہ تک نہیں ہوتا جو کہا ہے وہ کرو وہ جب برامدے کے زینے چڑھ کے سامنے آیا تو یان سکو نے دیکھا وہ مزید مختلف نظر آنے لگا تھا اس نے کتے پاجامے پہ نفیس سے سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور ایک آزاد رئیس نظر آتا تھا یہ وہ غلام نہیں تھا جس سے وہ چند ماہ پہلے ملی تھی دور دور تک سپاہی تعینات کھڑے اسے گھور رہے تھے فاتح نے ایک نظر ملکہ کو دیکھا سر جھکا کے تعظیم پیش کیا اور مسکرایا ان کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں تم سے تنہائی میں بات کیوں کروں گی اس روز کی دھمکی یاد ہے مجھے ولی عہد برونائی وہ تن سے بولی فاتح نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے کنیس کی طرف بڑھایا کنیز نے ملکہ کے سامنے کیا یان نے اسے گھرتے ہوئے کاغذ کی تہیں کھولی پھر اسے پڑھا پھر چاؤں کے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا ہمیں اکیلا چھوڑ دو سپاہیوں کو اشارہ کیا وہ وان فاتح کا مدعا سننے کے لیے تیار تھی وانگلی کی سرخ حویلی دوپہر کی روشنی میں چمک رہی تھی وانگلی کی سواری ابھی ابھی وہاں آن کے رکی تھی اور وہ گھوڑے سے اتر رہا تھا چونکہ کافی فربا تھا اس لیے اترنے کے بعد اپنا سانس بحال کیا پھر چوکا درست کیا پھر دروازے کی طرف بڑھا دفتن ٹھٹک کے رکا سامنے ملکہ کا قاصد منتظر کھڑا تھا سن باؤ میں محل میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پایا ملکہ نے آپ کو طلب کیا ہے ساتھ ہی اس نے ایک مہربان خط اس کی طرف بڑھایا وانگلی نے تیزی سے اسے تھاما ملکہ کی خاص مہر توڑی اور خط نکالا غلام فاتح میرے پاس آیا تھا اور جو اس نے مجھے تمہارے خفیہ قلعے کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اپنا سامان سمیٹو اور ملاقہ سے کوچ کر جاؤ وانگلی کی رنگت پھیکی پڑی اس نے کاغذ جیب میں ڈالا اور جلدی سے گھوڑے کی طرف لپکا ملکہ محل میں ہے نہیں وہ اپنے دو چینی سپاہیوں کے ہمراہ کہیں روانہ ہوئی ہے معلوم نہیں کہاں یعنی فاتح نے ان کو اس قلعے کا پتہ دے دیا ہے اس نے تیزی سے گھوڑے کا رخ موڑا اور اسے ایڑ لگا دی گھوڑا اب سر پر دوڑتا دھول اڑاتا دور جا رہا تھا اسے جلد از جلد اپنی ملکا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی تھی ابھی شام نہیں اتری تھی جب بانگلی اونچے نیچے سب تیلوں کے درمیان بنے قلعے کی سڑک تک آ پہنچا قلعے کے باہر ملکہ کے دو سپاہی کھڑے تھے اسے آتے دیکھ کے انہوں نے رستہ دیا سہن کی چوکھٹ پہ وہ ٹھٹک کے رکا ملکہ کہیں نہیں تھی مگر سامنے وان فاتح کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بندہ ہارا کے مسلح سپاہی گھوڑوں پہ موجود تھے وانگلی چونک کے پلٹا مگر اب چند سپاہی جانے کہاں سے نکل کے اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے تھے ملکہ کہاں ہے اس نے بظاہر روبدار آواز میں پوچھا فاتح نے مسکرا کے اسے مخاطب کیا تمہیں ملکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سن وہ اس قلعے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی وہ خط وہ سپاہی وانگلی کا سان سٹک گیا میرے لیے ملکہ کے تین چینی سپاہی خریدنا یا شہزادی تاشا کے لیے جعلی خط تیار کرنا قطن مشکل کام نہیں ہے تم ہمیں نہیں جانتے وانگلی کھیل سمجھتے ہی وانگلی کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے یہاں ہر طرف بندہارا کے سپاہی ہیں تمہارا گھوڑا بھی وہ تحویل میں لے چکے ہیں یہاں سے بھاگنے کا بھی فائدہ نہیں ہے اس لیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کرسی میز پہ میرے ملک کے لوگوں کی طرح نرمی سے کہہ کے فاتح نے اندر چلنے کا اشارہ کیا وانگی نے آستین سے ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچا چند لمحے وہ متامل رہا پھر قلعے کے اندرونی حصے کی جانے پڑ گیا فاتح اس کے پیچھے آیا اندر ایک ویران کمرہ بنا تھا وہاں ایک میز کے گرد دو کرسیاں رکھی تھیں کمرے میں کوئی مشل نہ تھی البتہ کھڑکی سے آتی دن کی روشنی کافی تھی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو وانگلی بیٹھتے ساتھ ہی بے چینی سے بولا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کس طرح کے لوگوں سے ملتے ہو وہ اس کے سامنے بیٹھا اور مسکرا کے اسے دیکھا تم چینی باغیوں کے ایک گروہ کی سرپرستی کر رہے ہو جو شاہد چین کا تخت چھینا چاہتے ہیں تم یان سفو کے باپ سے غداری کر رہے ہو وانگلی میز پہ مٹھیاں رکھے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تم حب وطنی کے بارے میں کیا جانتے ہو غلام فاتح اوہ تم خود کو محب وطن کہہ رہی ہو میں غدار نہیں ہوں جو کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں وہ ہر دھرمی سے بولا اس نے نہ تردید کی نہ کوئی صفائی دی تم ملکہ کو بتا کے مجھے چوک میں پھانسی دلوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے پاس اس الزام کا کیا ثبوت ہے تمہیں ثبوت کی کیا ضرورت ہے تم بظاہرا کے مشیر ہو اور میں ٹھہرا ایک غیر ملکی میرے کال پہ تمہارے الزام کو ہمیشہ فوکیت دی جائے گی وانگلی نے شانے اچکا لیے فاتح چند لمحے اسے دیکھتا رہا تمہارا ذکر تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے میں نے چھ سو سال بعد کے زمانے میں بھی تمہارا مجسمہ اور تمہارا گھر لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے وانگلی اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گیا تم کہہ رہے ہو کہ میرا ذکر صدیوں بعد بھی محفوظ رہے گا ہاں اور میں نے اپنے باپ سے کہہ کے تمہاری سرخ حویلی خریدی تھی جانتے ہو کیوں کیونکہ اس میں ایک مجسمہ تھا سن باؤ وانگلی کا مجسمہ میں وانگلی کا بچپن سے پرستار تھا میں نے تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں پڑھا تھا وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا اور وانگلی سکتے میں چلا گیا مجھے کیسے معلوم کہ تم سچ کہہ رہے ہو فاتح نے شانیاں چکا دیے کیا میں نے آج تک تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے کیا میں نے تمہاری جان نہیں بچائی تھی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں لیکن میں ابھی جھوٹ نہیں بولتا تمہیں تاریخ شاہ چین کے وفادار غلام کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے گی کافی دیر تک اس ویران قلعے میں سناٹا چھایا رہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو غلام فاتح میرے پاس دو رستے ہیں میں یا تو ملکہ کو تمہاری اصلیت بتا دوں کیونکہ جس بغاوت کو تم اٹھا رہے ہو یہ بہت جلد شاہ چین کا تختہ الٹ دے گی یہ معلوم ہونے پہ ملکہ تمہیں مروا دے گی اور دوسرا رستہ فاتح نے گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی وہ کم عمر لڑکا سرخ اینٹوں والے فرش پہ اکڑوں بیٹھا تھا اور گردن اٹھائے اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا اس کا باپ اس کے قریب جھکا کہہ رہا تھا یہ بانگلی لی ہے ایک جری مرد حالانہ وہ ایک تائی جیان مخنص غلام تھا مگر بہت سے مردوں سے بہتر تھا وہ شاہی چین کا سب سے وفادار غلام تھا جب چین میں بغاوت اٹھی تو وانگی وہاں نہیں تھا ہوتا تو اپنے بادشاہ کو بچا دیتا وہ کہاں تھا باپا اس کو ملاقہ کے بندہ ہارا نے کسی قلعے میں دیکھا اور اس کا کوئی راز پا لیا وانگلی عزت دار آدمی تھا اس نے توہین کروانے کے بجائے اپنے عہدے سے استعفی لیا اور چپ چاپ ایک سمندری سفر پہ روانہ ہو گیا جس سے وہ واپس نہیں آیا کہتے ہیں کہ اس کی موت اسی ساتویں بحری سفر کے دوران واقع ہو گئی دوسرا رستہ یہ ہے کہ فاتح نے پل کے اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا میں تمہیں رسوا نہ کروں اور تمہیں محفوظ رستہ فراہم کروں تم استعفی لکھ دو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے بادشاہ سے غداری کر رہے ہو تمہارا نام تاریخ میں اچھے الفاظ سے لکھا جائے گا میرے ساتھ بھلائی کر کے تمہیں کیا ملے گا تن باؤ نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تمہارے جانے سے میرے چند کام آسان ہو جائیں گے تم اور مراد راجا مرسل شاہ کے خلاف بغاوت تیار کر رہے ہو میں جانتا ہوں اگر میں یہاں رہوں گا تو اس بغاوت کو روک دوں گا لیکن تم مجھے پھانسی چڑھوا کے بھی رستے سے ہٹا سکتے ہو پھر محفوظ رستے کا مقصد فاتح نے آزادہ مسکراہٹ کے ساتھ کندھے ہو ایک پرانے دوست کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں میں اور تم کبھی دوست نہیں رہے ایک دوسری دنیا میں تم میرے لیے ایک پرانے دوست کی طرح ہی تھے چند لمحے دونوں کے درمیان بوجھل خاموشی چھائی رہی کیا واقعی شاہد چین کے خلاف بغاوت کامیاب ہو جائے گی وہ غور سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ہاں اور اگر میں نے محفوظ رستہ نہ دیا تو تم مجھے گرفتار کر کے پھانسی چڑھوا دوں گے بالکل وانگی نے گہری سانس لی میرے پاس محفوظ رستے کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے غلام فاتح میں عزت سے اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں فاتح نے کرسی دھکیلی اور اٹھا میرے سپاہی تمہارا سامان سمیٹنے سے بندرگاہ تک تمہارے ساتھ رہیں گے تاکہ اگر تم کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں روک سکے تم ملکہ سے ملے بغیر یہاں سے چپ چاپ روانہ ہو جاؤ گے وہ اسپاٹ انداز میں کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا جب سن باؤ نے پکارا اگر تم واقعی مستقبل کے زمانے سے آئے ہو تو مجھے بتاؤ چین واپس جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا فاتح کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے پھر اس نے گہری سانس اندر کھینچی تم کبھی ملاکا واپس نہیں آؤ گے میں بس اتنا بتا سکتا ہوں نے شانے اچکائے مجھے نہیں معلوم تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ لیکن میں واپس چین جانا چاہتا ہوں وانگلی کے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ نہ تھا مرنے سے یہی بہتر تھا مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کبھی بھی چین نہیں پہنچ پائے گا اتوار بائیس جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ وہ انسانوں کے ہجوم کے درمیان میں سر جھکائے چل رہی تھی پیر اٹھاتی کہیں تھی وہ پڑتا کہیں تھا کبھی ذہن یہ سوچنے لگتا کہ وہ اب کیا کرے کبھی وہ گزرے واقعات کو یاد کرنے لگ جاتی اسے وہ دن یاد آیا جب فاتح نے اسے تنبی کی تھی وہ درست کہہ رہا تھا اس کی ایک لمحے کی خطا اتنا بڑا نقصان کر سکتی تھی کیسے اس سے کیسے ہوئی یہ غلطی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا ہر چیز تین کے مطابق جا رہی تھی پھر وہ کیسے ایک لمحے کے لیے ہر شے سے غافل ہو گئی چلتے چلتے وہ ایک دفعہ پھر اسی کافی شاپ کے دروازے رکی بیرسٹا نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے استقبالیہ انداز میں اندر آنے کو کہا وہ گمسم سی اسے دیکھنے لگی پھر اندر داخل ہوئی کیا اب آپ کچھ لیں گی وہ اس کے قریب آ کے بولا کچھ دیر پہلے وہی تھا جس کے سامنے وہ روئی تھی اور پھر شاپ سے باہر نکل گئی تھی بیرسٹا کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ تنہا اداس سی لڑکی اتنی عام سی بات پہ کیوں رونے لگ گئی تھی البتہ اب وہ بہتر لگ رہی تھی آنکھیں خشک تھیں اور انداز گمسم سا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں میں دور سے سفر کر کے آئی ہوں اکیلی ہوں وہ اٹک اٹک کے کہہ رہی تھی فکر نہ کریں ایک کپ ہمارے اوپر ہے آئیے وہ اسے ایک میز تک لے آیا اسے من پسند کافی پوچھی اور خود واپس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جہاں دو تین گاہک آن کھڑے ہوئے تھے وہ شیشے والے دروازے کے ساتھ بیٹھی گمسم سی باہر دیکھ رہی تھی باغ کے سر سبز درخت کے درمیان وہ ایزل اور کینوس سیٹ کیے پینٹ کرتی دکھائی دے رہی تھی رنگ کے دھبے انگلیوں اور بازوں پہ بھی لگے تھے وہ گردن چکائے مسکراتے ہوئے رنگ بھر رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی سر اٹھایا تو دیکھا وہ سامنے سے چلا رہا تھا آج اس نے بھورا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا سیاہ کبا ندارت تھی اسے دیکھ کے تھکان سے مسکرایا آپ تھکے تھکے لگتے ہیں ولی عہد برنائی سن باؤ کو روانہ کر کے آیا ساتھ میں شاہی مورخ کو وہ سبھی لکھوایا ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا سن باؤ عزت سے ہماری کہانی سے الگ ہو چکا ہے اور ثابت ہوا کہ اس قصے کو ایڈم نے نہیں میں نے کتاب کا حصہ بنایا تھا تالیا برش رکھنے لگی تو وہ بے دہانی سے ہاتھ سے پھسل گیا ان اوزاروں کے ساتھ احتیاط کیا کریں شہزادی آپ کی ذرا سی غلطی کسی کی جان دے سکتی ہے اس کے انداز میں جانے کیا تھا تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا او پلیز فاتح مجھے اب اس کتاب کے ایک لفظ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے وہ برا مان گئی میں آپ کی جان نہیں لوں گی بے فکر ہے معلوم نہیں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ فاتح نے شانے اچکائے وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا آپ نے اپنے استعفے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا مجھے نہیں معلوم اور ہمارا رشتہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم اس نے کہہ ڈالا بنا کسی تاثر کے پاٹ سے انداز میں مگر فاتح کے قدم رک گئے اس کی طرف مڑا اور چونک کے اسے دیکھا میں سوچتا تھا یہ آسان ہوگا تعلق توڑنا اس کا دل زور سے دھڑکا ہوں استعفی دے کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا میرے اوپر سے ذمہ داریوں اور خوابوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا میڈیا مجھ سے جواب طلبی نہیں کرے گا میں جس کے ساتھ چاہوں سکون سے رہ سکوں گا ایک پر سکون پرائیویٹ لائف وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی وہ واقعی ان دونوں کے بارے میں سوچتا تھا لیکن تالیہ نے سوالیہ ابرو اٹھایا لیکن اگر میں اپنے عہدے پہ قائم رہا تو میں کیسے دنیا کو سمجھاؤں گا کہ میری ایک دوسری بیوی بھی ہے جو جو میری پہلی بیوی کی قاتل ہے وہ برہمی سے بولی فاتح نے گہری سانس لی نہیں جو مجھ سے عمر میں بیس سال چھوٹی اور جو مجھ سے بہت مختلف ہے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں اسے یقین نہیں آیا تھا ہاں اپنے لیے نہیں نہ ہی اس بات سے کہ اسرا کی موت تازہ ہے یا میرے دو بچے ہیں میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تم اس دن درست کہہ رہی تھی اگر تم مجھ سے تعلق کے حوالے سے لائن لائٹ میں آئی تو میڈیا تمہیں ہوم ریکر ثابت کرے گا اسرا کے قتل کا الزام سب کو سچ لگے گا وہ تمہاری کردار کشی کریں گے وہ تم پہ اتنا کیچڑ اچھالیں گے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا وہ دکھ سے کہہ رہا تھا تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی آپ کیا چاہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی کیونکہ اس طرح سب تمہیں قصوروار کہیں گے مجھے معلوم ہے میں نے کیا کہا تھا وہ تیزی سے بولی کچھ اختلافات انسان رد کیے جانے کے لیے پیش کرتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تالیا کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں اس لیے وہ انہیں جھپک نہیں رہی تھی کوئی تالیہ مراد کو کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ مسکرا کے بولا اور ایک لمحے کے لیے اس کی ساری مسافتیں انجام کو پہنچی ساری ریاستوں کا پھل مل گیا اس کی آنکھ کے کنارے سے پانی کا قطرہ نکلا اور نیچے لڑک گیا مگر ایک تو یہ مگر مگر اس روز جو کچھ تم نے کہا ان باتوں نے میرے لیے یہ فیصلہ مشکل بنا دیا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں کیا آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے وہ درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے اگر مجھے تمہارے ساتھ نہ رہنا ہوتا تو میں اپنی دنیا چھوڑ کے تمہارے لیے یہاں نہ آتا اور تالیا کو اپنے سارے جواب مل گئے وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کے مسکرا لی لیکن آپ اپنا استعفی واپس لیں گے یہ سب کہنا آسان ہو گیا تھا وہ چپ ہو گیا اگر میں دوبارہ اپنے کریئر کی طرف گیا تو تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی ہو جائے وہ ابھی تک مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی اور تم میرے سب مسئلوں میں آخر تک میرے ساتھ رہو گی میں نے آپ سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر سارے ملیشیا میں کوئی آپ کو یقین کرنے کو تیار نہ ہو تب بھی میں وہ واحد انسان ہوں گی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی کیا آپ کو ابھی تالیہ کی ہمت پہ شک ہے ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ تمہارے احساب اسرا کے قتل کا الزام نہیں سہ سکے تھے مگر میں نے سیکھ لیا ہے وہ میری غلطی تھی اب میں اس کو نہیں دہراؤں گی وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئے اگر آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے تو اتنا عرصہ مجھے بتایا کیوں نہیں اور وہ گھوم کے اس کے سامنے آنے لگی جب ایک عجیب سی آواز آئی زن سے ایک تیر قریبی درخت میں بے وسط ہوا تالیاں تیزی سے نیچے ہوئی یک کے بعد دیگر تیر چل رہے تھے اور درختوں میں پیوست ہو رہے تھے چند لمحوں کے لیے اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا وہ محسوس کر سکتی تھی کہ فاتح اس کے ساتھ زمین پہ جھکا ہوا ہے اس کو نیچے رہنے کا کہہ رہا ہے اور پھر چلا چلا کے سپاہیوں کو بلا رہا ہے عجیب خوف زدہ کر دینے والی گھڑی تھی وہ چہرے کے سامنے بازوں کی کینچی بنائے سر نواڑے بیٹھی رہی وہ حملہ آور تھے آکا سپاہیوں کے آتے ہی بھاگ گئے اور محل میں کہیں گم ہو گئے معلوم نکل گئے ہوں اس نے سر اٹھایا تو ارد گرد لگ چکا تھا مراد کی پریشان اور شکل سب سے سے پہلے نظر آئی مراد نے ہاتھ سہارا دیا تو وہ اس کے سہارے اٹھی پھر اس کے کندھے سے لگ کے کھڑی ہو گئی یہ زہر میں بجھے تیر تھے فاتح نے ایک تیر درخت کے تنے سے کھینچ نکالا اور پہلے اس کے پھل کو دیکھا پھر نظر اٹھا کے مراد کو درختوں کے باعث وہ نشانہ نہیں لے سکے اجلت میں لگتے تھے مگر وہ ڈرانے نہیں مارنے آئے تھے مجھے کوئی کیوں مارنا چاہے گا وہ دھیمی آواز میں بولی اب تو ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے کیا واقعی فاتح ابھی تک تیر کے پھل کا معائنہ کر رہا تھا مراد کے ماتھے پہ شکن کے جال بچھا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ آگے بڑھا فاتح نے اسے کوہنی سے تھاما اور ساتھ لیے محل کی طرف چل دیا وہ پریشان لگتا تھا وہ بھی قدرے شلسی اس کے ساتھ چل رہی تھی انتہائی صدمے سے وہ سنبھل چکی تھی لیکن تعجب ابھی تک برقرار تھا مجھے کون ماننا چاہے گا اور ذہن مزید بیدار ہوا تو صبح کی سویرے کی طرح دماغ کے خانوں میں روشنی بھرنے لگی ظاہر ہے وہ شخص جس کی گردن پہ تم نے چاقو رکھا تھا وہ غصے سے بولا اس کی کوہنی اس نے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کے چھوڑی تھی اب تم یہی رہو گی اندر سپاہیوں کے حسار میں وہ فکر مندی اور برہمی سے کہہ رہا تھا ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق جا رہی ہے ہم ذرا سی غلطی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تالیہ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا جب محبت کو پا لینے کی امید بن جائے تو جان جانے کا خوف کتنا بڑھ جاتا ہے وہ بہت بہادر تھی آج وہ ڈر گئی تھی وہ مجھے نہیں مار سکتا آپ فکر نہ کریں اس نے فاتح سے زیادہ خود کو تسلی دی وہ پلٹنے لگا جب وہ ایک دم بولی اگر اس نے مجھے مار دیا اور میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو وہ آہستہ سے پلٹا اور افسوس سے اسے دیکھا کیا تم کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتی اگر میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں نہیں مجھے ایسے نہ دیکھیں میری بات سنیں آپ کو میری بات مانی ہوگی کہو مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہوں گے آپ اپنا استعفی واپس لیں گے اور اس عہدے تک پہنچیں گے جو برسوں سے آپ کا خواب تھا آپ ایسا کریں گے فاتح وہ مشلوں سے روشن قدیم راداری میں کھڑے تھے ان کے سائے دیوار پہ پڑ رہے تھے اور ماحول میں انجانا سا خوف ڈر آیا تھا میں استعفی واپس لے لوں گا اور ہم تینوں ایک ساتھ واپس جائیں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں تسلی دلانے والے انداز میں کہہ کے فاتح نے اسے اندر جانے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا آدھی رات کو شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں مدم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھی وہ بستر پہ چت لیتی چھت کو دیکھ رہی تھی ذرا سی آہٹ پہ چونک چونک جاتی تکیے تلے رکھے خنجر تک ہاتھ جاتا پھر سر جھٹک دیتی دفتن وہ بستر سے نکلی بال باندھے چمڑے کے اونچے جوتے پہنے اور سر پہ شال لپیٹے کھڑکی کی طرف آئی بنا آواز کے وہ باہر کودی تھوڑی دیر بعد وہ سے اپنا گھوڑا نکال رہی تھی دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی اس نے تیزی سے خنجر نکالا اور دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی سانس روک لی خنجر تان لیا اگر حملہ آور اس کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ تالیا وہ تاکہ سے آواز دینے لگا تھا فاتح کی آواز نے ایک دم خنجر پہ اس کی گرفت ڈھیلی کر دی وہ اوٹ سے باہر نکلی آپ یہاں کیسے وہ چوکھٹ پہ کھڑا تھا کچھ فکر مند کچھ خفا لگتا تھا کیونکہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہیوں کو معمور کر رکھا ہے تم کمرے سے نکلو گی تو مجھے خبر ہو جائے گی پھر تاریخ سبل پہ نظر ڈالی تم اس وقت کہاں جا رہی تھی وہ مسکرا لی چلیں گے میرے ساتھ آپ کی کافی وہی پیرسٹا نے ایک دفعہ پھر کاؤنٹر چھوڑ کے اس کے پاس آیا اور میز پہ کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے بولا تو تالیا چونکی چہرہ موڑ کے اسے دیکھا پھر کپ کو آپ کو کچھ اور چاہیے میڈم اب مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے گمسم سے انداز میں دائیں بائیں گردن ہلائی پیرسٹا واپس اپنی جگہ پہ آیا تو ایک دوسرے ویٹر نے اس کو خبگی سے کہا ہم فری کافی صرف اس کسٹمر کو دیتے ہیں جس کی سالگرہ ہوتی ہے تم نے خوام خواہ لڑکی کو دے دی اس نے کہا تھا اس کی سالگرہ ہے وہ مدافعانہ انداز میں بولا لڑکی میز کے قریب ہی تھی اس نے بھی سن لیا تھا ان دونوں کو دیکھا اور پھیکا سمسکرائی یہ درست کہہ رہا ہے آج میری سالگرہ ہے میرا اس دنیا میں آنے والا دن اور پھر سے گردن موڑ لی دوسرا ویٹر عجیب سی نظروں سے اس لڑکی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اس کی انگلیوں پہ واضح طور پہ خون لگا ہوا نظر آتا تھا تازہ خون جب خشک ہو چکا تھا وہ خون ہی تھا رنگ نہیں وہ بھی اب اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اس کا ذہن دوبارہ سے پیچھے اس رات تک جانے لگا جب وہ دونوں ایک دفعہ پھر اسی قلعے کی طرف چلے آئے تھے فاتح اتنا لمبا سفر خام خواہ کرنے پہ ناخوش تھا لیکن شہزادی کی بات ماننے کے سوا چارہ نہ تھا قلعے کی سہن میں جلی بجی لکڑیوں کا ڈھیر ویسے ہی پڑا تھا وہ دونوں ان سرد لکڑیوں کے پاس آمنے سامنے بیٹھے تھے تم آج کے واقعے سے ڈر گئی ہو وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تالیا نے پلکیں اٹھائی تالیا مرنے سے نہیں ڈرتی پھر کس چیز کا خوف تالیا کو سونے نہیں دے رہا تھا اگر وہ تین میرے بجائے آپ کو لگ جاتا تو میں کیا کرتی فاتح نے چہرہ تعجب سے پیچھے کیا پھر ہلکا سا مسکرایا تو تم میرے لیے فکر مند تھی میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں تالیا میں نے آپ کو جادوئی سوئی سے مار دیا تھا کیا میں واقعی اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہوں وہ ایک دم روحان سی ہو گئی او ہو وہ کتاب سچ نہیں بول رہی مجھے اس دنیا سے بہت خوف آنے لگا ہے میں واپس جانا چاہتی ہوں کسی بھی بڑے نقصان سے پہلے پلیز فاتح میں نے وعدہ کیا ہے نا ہم واپس ضرور جائیں گے اسے نرمی سے یقین دلا رہا تھا اندھیر سہن میں وہ دونوں آج بھی اسی طرح بیٹھے تھے لیکن آج درمیان میں آپ کا الاؤ نہ کہ میں اور آپ کبھی ایک ہو سکیں گے میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتی ہمارے ایک ہونے سے تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اس کریزی دنیا سے زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی پھر قدرے شخص سے دیکھا کیا آپ واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ پورے دل سے مسکرا دیا ہاں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ رہو کیونکہ کیونکہ مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت ہے اسے کچھ یاد آیا تھا ہاں اور میں اب تالیہ مراد کے بغیر اپنے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اندھیر سہن میں بیٹھا فاتح بتانے لگا اوپر آسمان پہ تارے اور چاند سب اکٹھے ہو کے دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگے تھے مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے جب میں سب بھول چکا تھا اور تم صرف میری چیف آف اسٹاف تھی تب بھی تمہارے بغیر زندگی مشکل لگتی تھی اور اب تو سب یاد آ چکا ہے مثلا کیا اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں بنا کسی دقت کے فاتح کا چہرہ دیکھ سکتی تھی مثلا یہ کہ میرا اور تمہارا رشتہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے زمانہ جو بھی ہو زمین جیسی بھی ہو فاتح رامزل تالیہ مراد کے بغیر نامکمل ہے جو تم میرے لیے ہو تالیہ وہ میرے لیے کبھی کوئی نہیں بن سکا جو جگہ تمہاری ہے میرے دل میں وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکی میں تمہارے لیے جو فونڈنس محسوس کرتا ہوں وہ فونڈنس شہزادی نے ناگواری سے ابرو اٹھایا صرف فونڈنس آپ کو اپنے احساسات بس یہی لگتے ہیں شاید آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی شاید ورنہ آپ کو اپنے احساسات کے درست نام معلوم ہوتے اس نے مسکرا کے تالیہ کو دیکھا یعنی آپ کو محبت ہوئی ہے شہزادی جی مجھے ہوئی ہے اور میں اتنی بہادر ہوں کہ سر عام اعتراف کر سکتی ہوں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو فاتح نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا جانتا ہوں وہ چونکی رنگ بدلا پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بات کیسی بات لیکن نبو سے بس یہی پھنستا کب سے قریب پانچ سو ستاون برس سے چند لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہے ایسے شخص کو وہ کیا کہے ظالم یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے لیے صرف فونڈنیس محسوس کرتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے وان فاتے تنک کے پیچھے سے بولی تو اس نے شانے اچکا دیے اب وہ جھک کے لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا تھا غالباً اسے آگ جلانی تھی آپ واپس جا کے بدل تو نہیں جائیں گے تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں سب کچھ پھر سے بھول جاؤں گا کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کچھ بھول گیا تو ہم واپس اسکوائر ون پہ کھڑے ہوں گے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش ایڈم یہ سب بھول جائے اس میں سب سے زیادہ تکلیف صحیح ہے وہ اب پنجوں کے بل بیٹھا آگ جلا رہا تھا پہلے چنگاریاں جلی پھر یک یک شولہ بھڑک اٹھا فاتح نے مسکرا کے پیچھے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر گھمائی وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے وہ دیوار پہ لکھ رہی تھی وہ تعجب سے اٹھا کیا کر رہی ہو اپنی تقبیر پوری کر رہی ہوں فاتح نے ایک جلتی لکڑی الاؤ سے نکالی اور اسے بلند کی تالیا کے پیچھے جھاکڑا ہوا دیوار کو شولے نے مزید روشن کر دیا تالیا کے ہاتھ میں ایک موٹی نکیلی سوئی تھی جس سے وہ دیوار پہ کھرچ کھرچ کی لکھتی جا رہی تھی تاشا جو شہزادیوں جیسی تھی اس نے غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا اس نے ملاقہ کے لوگوں کی خدمت کی تھی پورے دل سے اس نے دشمنی مول لی سلطان سے اور دوست بنائے عام لوگوں میں اور بالآخر اس نے خود کو بھی آزاد کر دیا ناکردہ گناہوں کے بوجھ سے ماضی کے غم سے وہ اس حال میں گئی اس دنیا سے کہ وہ تیار تھی ہر الزام کا مقابلہ کرنے کے لیے بہادری سے نظم مکمل کر کے اس نے سوئی نیچے کی اور پلٹی کیا یہ عمارت ہمارے زمانے تک محفوظ رہے گی اور یہ نظم بھی فاتح کی محتاط نظریں اس سوئی پہ جمی تھی نہیں میں نے صرف اسے خواب میں دیکھا تھا ایسی کوئی عمارت ہمارے زمانے میں نہیں ہے غالباً پرتگالیوں نے اسے بھی جلا دیا تھا اور آپ فکر نہ کریں میں آپ کو اس سوئی سے نہیں ماروں گی آخر میں جل کے بولی میں نے بطور باس تم سے کافی سخت کام لیے ہیں میں اس کے لیے شرمندہ ہوں وہ چکنہ سا کہہ رہا تھا اف فاتح یہ محض موٹی کڑھائی کی سوئی ہے میں اسے ابھی آگ میں پھینکتی ہوں وہ واقعی آگے آئی اور اس سوئی کو جلتے الاؤ میں پھینک دیا وان فاتح نے گہری سانس خارج کی آر یو شور تمہارے پاس ایسی کوئی دوسری سوئی نہیں ہے تالیا بے اختیار ہنس تھی آپ کو چاہیے کہ آپ میرے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں ورنہ کیا معلوم میرے پاس ایسی کئی سوئیاں پڑی ہوں ہمیں واپس جانا چاہیے اب مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے وہ سر جھٹک کے کہتا آگے بڑھ گیا تو وہ ایک دفعہ پھر ہنستی اگلا سارا دن خاموشی سے کٹا لگتا تھا محل پہ موت کا سناٹا چھایا تھا سب چپ چاپ اپنے کاموں میں لگے تھے اگلے روز مراد راجہ اور مرحوم سلطان کے بیٹوں نے بغاوت کرنی تھی یہ وہ بغاوت تھی جو مراد راجا بہت عرصے سے تیار کر رہا تھا اور اب بلاخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی تالیا کو حکم تھا کہ وہ طے خانے کی کال کوٹھڑی میں ایڈم کے ساتھ رہے گی اسی لیے وہ سیرے شام ہی وہاں چلی گئی تھی وسط کمرے میں انگارے دہک رہے تھے اور کڑاہی میں موجود مایا ابل رہا تھا وہ ڈوئی ہلاتی خلا میں دیکھتی کسی سوچ میں گم تھی کھلے بال شانوں پہ گر رہے تھے اور کان پہ ایک سوکھا پھول اٹکا تھا ایڈم کمرے کے دوسرے کونے میں دیوار کے ساتھ فرش پہ بیٹھا تھا گھٹنوں پہ کتاب رکھی تھی جس کو وہ دیے کی مدھم روشنی میں پڑھ رہا تھا گاہے بگاہے نظر اٹھا کے اسے بھی دیکھتا جو کسی خیال میں غرق نظر آتی تھی آپ اداس کیوں ہیں اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تالیا نے نظروں کا رخ اس کی طرف موڑا پھر ڈوئی رکھی اور دونوں ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرا دی اور اگر پھر سے وہ سب کچھ بھول گئے اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ تسلی دینے لگا کیا میں غلطی سے ان کو سوئی چبھو کے مار سکتی ہوں چیتالیا چیتالیا ایڈم نے افسوس سے کہتے ہوئے کتاب رکھی اور لاٹھی کے سہارے اٹھا پھر لنگرا کے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور بیٹھا کسی کو کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی مر سکتا ہے تو وہ میں ہوں اس نے دہل کے ایڈم کو دیکھا اللہ نہ کرے تمہاری دوا بالکل تیار لیٹس فیس وہ سنجیدگی سے بولا ضروری نہیں ہے کہ دوا اثر کرے اگر یہ ٹھیک نہ بنی یا اگر اس نے الٹا اثر کر دیا تو میں مر بھی سکتا ہوں میں ہماری کہانی کا بیکار کردار ہوں جس کی سٹوری آرک ختم ہو چکی ہے میرے کردار کے کرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا اس لیے اگر کوئی خطرے میں ہے تو وہ میں ہوں وان فاتح یا آپ نہیں ایڈم ہماری زندگی کوئی کتاب نہیں ہے اور تمہارے پاس اب بھی کرنے کے لیے بہت کچھ پڑا ہے وہ تکلیف سے مسکرایا بس یہی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں وہ میرے بغیر اکیلے ہوں گے میں ان کی ساری زندگی کی کمائی ہوں تم ان کے پاس ضرور جاؤ گے اگر ایسا نہ ہو سکا تو کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گی وہ آگے کو جھکا اور سادگی سے پوچھا تالیا کی آنکھیں بھیگنے لگی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ میرے ماں باپ کا خیال رکھیں گی ان کو کبھی کسی معاملے میں مشکل نہیں پیش آئے گی آئی پرومس میں مالی معاملات کی بات نہیں کر رہا وہ آزادگی سے بولا جب بچے پاس ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں اگر میں نہ رہا تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے کوئی بات کرنے والا ہمیشہ موجود رہے آپ بس مجھ سے اتنا وعدہ کریں کہ آپ ان کے لیے وقت نکالتی رہیں گی وقت وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں تالیا نے سر ہلا دیا سارے چکر اس وقت کے ہی تھے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ دونوں چونک کے مڑے فاتح اندر داخل ہو رہا تھا تالیا نے تعجب سے اسے دیکھا آج تو بغاوت کی رات ہے ایسے میں بندہ ہارا کا مشیر یہاں کیا کر رہا ہے یہ میری لڑائی نہیں ہے وہ اچکا کے کہتا ان کے قریب آیا اور تیسری چوکی کھینچی اور باری باری ان کو دیکھا دوا تیار ہو گئی صبح سے پہلے ہو جائے گی یہ کافی تھکا دینے والا عمل ہے تالیہ نے دوئی پھر سے اٹھاتے ہوئے کہا فاتح نے ایک نظر ایڈم کو دیکھا پھر تسلی دی تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے کہا نا میں تمہیں واپس ضرور لے کر جاؤں گا اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے مجھے تب بھی آپ سے گلا نہیں ہوگا فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیا کو دیکھا اور ابرو اچکائے اس سے کیا ہوا ایڈم کو یقین نہیں ہے کہ دوا اثر کرے گی دوا ضرور اثر کرے گی ایڈم اور اگر کچھ غلط ہو گیا یا ہمارا پلان فیل ہو گیا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مجھے یہ نہیں کھانی چاہیے وہ مت زب سا دھواں اڑاتی کڑاہی کو دیکھ رہا تھا کیا تم نے حرف پر ترکیب پہ عمل کیا ہے جی لیکن پھر کچھ غلط نہیں ہوگا اپنا یہ مایوس چہرہ درست کرو اور دوا تیار کرو مگر فاتح کیا معلوم دوا کی ترکیب غلط ہو یا کچھ اور شاید ایڈم کو یہ نہیں کھانی چاہیے وہ بھی متضبزب ہو گئی مگر وان فاتح نے سختی سے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرایا یہ ایڈم کا آخری آپشن ہے اس کو شکوک میں مت ڈالو ایڈم نے سر ہلا دیا اور تہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی کڑاہی سے نکلتے دھوئیں کے مرغولے اوپر اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہونے لگے اب ہم ساری رات کیا کریں گے وہ دھیرے سے بولی صبح کا انتظار ایک روشن صبح کا انتظار فاتح اوپر چھت پہ بنے روشن دان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا فی الوقت سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا جس وقت مراد راجہ کے سپاہی مرسل شاہ کے محل کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور مرسل کو نیند سے اٹھا کے زنجیروں میں میں جکڑے قید خانے بند کر رہے تھے اس میں جلتا الاؤ چکا تھا کڑاہی اب ٹھنڈی تھی سارا مایا سوکھ کے ایک سفید صفوف میں بدل چکا تھا مٹھی بھر صفوف ایڈم بن محمد اب اس صفوف کو پانی کے گھونٹوں کے ساتھ نگل رہا تھا صفوف ختم ہوا تو اس نے جام رکھا اور گہری سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا جو سانس سو کے اسے دیکھ رہے تھے ترکیب کے مطابق دوا کھا کے مجھے سو جانا چاہیے جب میں اٹھوں گا تو بالکل تندرست ہو جاؤں گا میں اب سونے جا رہا ہوں مجھے ابھی سے نیند آ رہی ہے اس نے لاٹھی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا تالیہ امید اور فکر مندی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی کیا وہ دوبارہ ایڈم کو دیکھ پائے گی وہ بھی تندرست حالت میں اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا سلطنت ملاقہ پہ آج صبح کا سورج بہت سی تبدیلیاں لیے طلوع ہوا تھا مرسل شاہ قیدی بن چکا تھا ملکہ یان سفو ایک روز پہلے ہی محل سے فرار ہو چکی تھی گزشتہ سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہو چکے تھے اور مراد راجہ ان کا بندہ ہارا تھا آیا ملائیو کے مطابق یہ باغی شہزادے چند ہفتے ہی حکومت کر سکے تھے مراد نے ان کی فوج کو استعمال کیا ان کے ذریعے مرسل کو ہٹایا اور چند ہفتے بعد ان شہزادوں کا پتہ بھی صاف کیا اور خود سلطان بن بیٹھا مگر ابھی سب ہونے میں کافی وقت تھا اس لیے فی الحال وہ صرف بندہ آ رہا رہا تھا تھا اور درست موقع کا انتظار کر مرسل کو اس نے اپنے محل کے قید خانے میں ڈالا تھا اور سپاہیوں کی بھاری نفری اس سے پہرے کے لیے تعینات کر رکھی تھی اس تنگ و کال کوٹھڑی میں قید مرسل شاہ کی حالت عجیب تھی رات اس کو نیند سے اٹھایا گیا تھا اس لیے وہ ابھی تک شب خوابی کے پاجامے قمیص میں ملبوس تھا بال بکھرے تھے اور دیوار کے قریب سکڑا بیٹھا تھا یہ وہی قید خانہ تھا جہاں ایک زمانے میں ایڈم بن محمد کو قید کیا گیا تھا خیر وقت وقت کی بات تھی مرسل ناخن چباتے ہوئے فرش کو دیکھ رہا تھا جب اسے احساس ہوا سامنے کوئی کھڑا ہے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا سلاخوں کے پار مراد راجہ کھڑا تھا اٹھی گردن لبوں پہ تمسکرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں تپش مراد کی شاہی پوشاک اور ماتھے کی پٹی سے لٹکتی سنہری زنجیریں بتاتی تھیں کہ وہ نئے سلطان کا بھی منظور نظر ہے مراد راجہ وہ غصے سے اٹھا اور سلاخوں کی طرف آیا پھر انہیں پکڑ کے جھٹکا دیا اور مراد کو گورا تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں نے تمہیں دوست سمجھا تھا اب بھی بہت سے لوگ مجھے دوست سمجھتے ہیں خدا معلوم ان کا انجام کیا ہوگا مراد نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا مجھے یہاں سے نکالو مراد وہ سلاخوں کو پکڑے غصے اور بے چینی سے بولا تو مراد نے سر سے پیر تک اسے دیکھا جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا کیونکہ تم نے ہمیں بتانا ہے کہ یان سوفو کہاں ہے مجھے نہیں معلوم وہ عورت کہاں ہے وہ زد چھپ کے بولا بکھرے بال بے ترتیب والا سلاخے پکڑے کھڑا عجیب بے لگتا تھا یان سفو کو بغاوت سے پہلے تم نے کہاں بھیجا ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں لگی میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا مجھے نہیں معلوم مرسل غصے سے کف اڑاتا اب زور زور سے مراد کو لان تان کرنے میں لگا تھا مراد اسپار چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا یان سفو کی تلاش میں پوری سلطنت میں سپاہیوں کو دوڑایا گیا ہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا شاید مرسل نے اسے چین بھیج دیا ہے عارف کہتے ہوئے اس کے ساتھ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مراد نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا ہم مرسل نے اسے بھیجا ہے یعنی مرسل کو بغاوت کا علم تھا اگر ایسا تھا تو وہ خود کیوں نہیں بھاگا مراد نے نفی میں سر ہلایا یان سفو کو کسی اور نے بھیجا ہے اس سے بغاوت کی مخبری ہو گئی تھی وہ مرسل کو چھوڑ کے پہلے ہی نکل گئی تاکہ اس کی جان بچ جائے یان سفو ملکہ تھی اس نے بغاوت کو بر وقت کو چلنے کے بجائے بھاگ جانے کو ترجیح کیوں دی عارف نے پوچھا تو آواز میں حیرت تھی اسے مرسل کی طاقت پہ بھروسہ نہ رہا تھا یا شاید اس نے ہماری بغاوت کو اس کے اصل قد سے بڑا سمجھا اور وہ ڈر گئی وہ دونوں اب محل کی راہداری میں آ گئے تھے اونچی کھڑکیوں سے روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے چل رہا تھا اور عارف پیچھے دفتن عارف اس کے برابر آیا اور سرگوشی میں بولا آدم نے آج صبح دوائی کھا لی ہے مراد نے چونک کے اسے دیکھا اس کی حالت کیسی ہے میں صبح اس کے کمرے میں گیا تو وہ بخار میں پھنک رہا تھا اور عارف خاموش ہوا تو مراد نے تیزی سے کہا کیا عارف اس کے ہاتھ خراب ہونے لگے ہیں مراد نے سینے میں قید سانس آزاد کی اور سختی سے آنکھیں نیچے یعنی وہ کور سے مرے گا اس ترکیب کے مضر اثرات میں کور کا مرض شامل تھا تیزی سے پھیلتا کور جو اس کی جان لے لے گا راہداری میں ایک دم ویرانی سے مٹائی کھڑکی سے اندر آتی چونٹیوں کی کتار سہم کے دونوں کی گفتگو سننے لگی مشلوں نے اپنے شعلے افسوس سے نیچے کر لیے اور ہوا اپنا سانس روکے ساکت ہو گئی کتنی دیر لگے گی اس کو مرنے میں راجا آج رات تک اور اس کے سارے جسم پہ پھیل جائے گا وہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے مر جائے گا مراد کا چہرہ سرد اور اسپاٹ تھا شہزادی تاشا کو آپ کیا کہیں گے وہ بہت واویلا کریں گی عارف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے عارف تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے مراد نے ابرو اٹھائے اور مسکرایا اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی چمک عارف کو صاف دکھائی دے رہی تھی ریڈی سیٹ کو اپنے خوابگاہ میں سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے تالیاں بیٹھی تھی کنیز اس کے بال بنا رہی تھی جب اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا پھر کھنکاری اور پیچھے کھڑی کنیزوں کو حکم جاری کیا آدم اب تک بیدار ہو چکا ہوگا باغ سے تازہ پھل توڑ کے لاؤ ہر رنگ کے پھول ہر خوشبو کے پھول میں اس کے لیے گلدستہ خود بناؤں گی اس کے انداز میں محبت ہی محبت تھی جب تک کنیز نے اس کے بالوں سنہری کلپ لگایا اور ہار کا کنڈا اس کی گردن کے پیچھے بند کیا غلام اور کنیزے پیچھے رکھی میز پہ پھولوں کا ڈھیر لگا چکے تھے بہت خوب ہمیں آدم کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے ہلکے نیلے کامدار باجک رنگ میں ملبوس کان میں ایک پھول اٹکائے کھڑی شہزادیاں مسکرا کے ٹہنیاں اکٹھی کر رہی تھی اس نے خود گلدستہ بنایا اسے باندھا پھر کنیزوں کی میت میں کمرے سے نکلی باغیچہ پار کیا تو دور دور تک پھیلے غلاموں اور خادموں نے کہا کہ شہزادی کتب خانے کی طرف جا رہی ہے جہاں شاہی مورخ بیمار پڑا ہے اتنا تو سب جان چکے تھے کہ اس کا علاج شہزادی خود کروا رہی تھی اور شہزادی کی تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج وہ تندرست ہونے والا ہے ایڈم ایڈم کھنکار کے تالیا نے ایک ہاتھ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا دوسرے ہاتھ میں گلدستہ تھا دروازہ کھلتا چلا گیا اندر بستر نفاست سے بنا دکھائی دے رہا تھا کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور اور کمرہ خالی تھا بستر سے یوں لگتا تھا یہاں رات کوئی سویا ہی نہیں ہے ایڈم کی بیساکھی البتہ پلنگ کے ساتھ زمین پہ گری تھی تالیا کے ابرو اچھندے سے اکٹھے ہوئے آدم کہاں ہے وہ تیزی سے اندر آئی کمرے کے ہر کونے میں دیکھا بستر کے نیچے الماری کے اندر کھڑکی سے باہر ایڈم کہیں نہیں تھا مجھے آدم بن محمد ہر حال میں چاہیے اس کو ڈھونڈ کے لا کر دو مجھے ابھی اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی غصے سے پریشانی سے اور وہ پہرے داروں کو چلا چلا کے کہہ رہی تھی گلدستہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر چکا تھا مگر کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں تھا اسے رات کمرے میں آتے سب نے دیکھا تھا نکلتے نہیں سپاہیوں کی دوڑیں لگ گئی سارے میں افراتفری مچ گئی مگر ایڈم بن محمد کا سوراخ کہیں نہیں ملا بندہارا کے محل سے دور ایک عمارت تھی جسے خطرناک قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس میں ایک تنہا تنگ تاریخ کوٹڑی تھی تین طرف دیواریں اور ایک طرف سلاخوں والا دروازہ مراد اس کوٹڑی کے باہر کھڑا تھا عارف بھی ہمراہ تھا اور دونوں کی نظریں کوٹڑی کے فرش پہ لیٹے ایڈم پہ جمی تھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور بازو پہلو میں گرے تھے بایاں ہاتھ سیاہی مائل ہو رہا تھا جس سے جلد گل سڑ گئی ہو کوٹڑی کے باہر ایک ہی مشل روشن تھی مدھم روشنی میں بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ گلنے سڑنے کا عمل اس کے بائیں ہاتھ سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ گیا تھا کرتے کے گلے سے جھانکتے کوٹ سے اس کا چہرہ ابھی محفوظ تھا اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا یہ غنودگی میں ہے ابھی جاگا تھا پھر غش کھا گیا عارف مدھم آواز میں کہہ رہا تھا مراد آگے آیا اور سلاخوں کے پار پیچھے لیٹے ایڈم کو غور سے دیکھا آدم اس کی آنکھیں کھلی چند لمحے وہ چھت کو دیکھتا رہا پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا جیسے خواب میں کھویا انسان لمبی نیند سے اٹھتا ہے وہ بڑا کے اٹھ بیٹھا پھر گردن جھکا کے خود کو دیکھا بائیں بازو پہ نظر پڑی تو آنکھیں خوف سے پھیلی بے یقینی سی بے یقینی تھی اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور مراد راجا پہ نظر ٹھہری مراد نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل بایاں بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا بایاں بازو بے جان سا لگتا تھا وہ پہلو میں زمین پہ گرا تھا ایڈم بن محمد نے بے بسی سے مراد کو دیکھا میرا بازو اس میں درد بھی نہیں ہو رہا مجھے یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا مراد راجا اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی مجھے افسوس ہے آدم مراد نے بنا تاثر کے محض اتنا کہا ایڈم نے دوسرے ہاتھ کے زور پہ اٹھنے کی کوشش کی مگر یوں معلوم ہوتا تھا گویا اس میں اب اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی میں نے دوا بالکل ٹھیک بنائی تھی مگر کیا کیا ترکیب غلط تھی ساتھ ہی بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا نہیں راجا آپ مجھے غلط ترکیب نہیں دے سکتے میں نے کہا نا مجھے افسوس ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کی مراد پہ بے یقین آنکھوں میں پانی ٹھہرنے لگا تم اس بات پہ کنات کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ تمہارا مقدر بس اتنا ہی تھا تم عام سے نوجوان تھے تمہارے مقدر نے تمہیں مہینوں تک محل میں رہنے دیا عمرہ وزرا اور سلطان کے ساتھ وقت گزارنے دیا تمہاری لکھی کتاب صدیوں تک یاد رکھی جائے گی اس سے زیادہ تم اپنے مقدر سے کیا چاہتے ہو راجا اسے دیکھ کے رہ گیا میرے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں وہ اکیلے ہیں تم اتنے برس ان کے ساتھ رہے ان کی خدمت کی اپنے مقدر سے اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہتے ہیں مراد راجا نے ساتھی حیرت سے شانے بھی اچکائے راجا خدا کے لیے مجھے ٹھیک کر دیں کوئی دوا کوئی جادو کچھ تو ہوگا مگر مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے بڑھ گیا ایڈم بے کراری سے پیچھے سے چلایا مجھے چیتالیہ سے ملنا ہے ان کو میری خبر کرنی ان سے کہیں ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جائیں وہ خود کو گھسیٹ کے سلاخوں کے قریب لانے لگا مراد انسنی کیے آگے بڑھ گیا جب ایڈم نے وہاں کھڑے عارف سے التجا کی تم تم مجھے قلم کاغذ لا دو میرا پیغام ان تک پہنچا دو وہ تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں گی مال سنا جو تم کہو عارف نے استحزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا تم مجھے اپنے اس راجا سے بدیانتی کرنے کا لالچ دے رہے ہو جو سلطان بننے والا ہے مراد نے پلٹ کے ایڈم کو دیکھا جو سلاخے پکڑے بے بسی سے عارف کی منت کر رہا تھا یہ چند دن کا مہمان ہے عارف اسے خط لکھنے دو اور اسے اشارہ کیا عارف نے استجاب سے ابرو اکٹھے کیے مگر راجا کا حکم حتمی تھا اس نے بس ایک برہم نظر ایڈم پہ ڈالی اور راجا کے ساتھ باہر نکل گیا ایڈم سلاخوں سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگا اس کو قلم کاغذ دینا دانش مندی ہوگی راجا عارف نہ خوش لگتا تھا وہ جو لکھے اس کو میرے پاس لانا ہم اس کی لکھائی کی نقل تیار کر کے اپنی مرضی کا خط شہزادی کو دے سکتے ہیں اس کی لکھائی تو بنگا رایا ملائیو سے بھی مل جائے گی مگر اس کتاب میں ذاتی نوعیت کی باتیں نہیں ہیں کوئی لقب کوئی فکرہ جو صرف شہزادی جانتی ہو ورنہ وہ کیسے یقین کرے گی کہ یہ خط آدم نے لکھا ہے وہ زینے چڑھتے آہستہ سے کہہ رہا تھا اور ہاں اس کی خوراک بند کر دو صرف پانی دو پانی اس کا مرض بگاڑے گا میں اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہوں عارف ایسے بات میں سر ہلا رہا تھا وہ دونوں اب قید خانے سے دور نکل رہے تھے بندہ ہارا کے محل کے باغیچے میں تالیہ مراد اس وقت استرابی حالت میں ٹہلتی نظر آ رہی تھی انگلیاں مڑوتی دائیں سے بائیں چکر کاٹتی وہ دانتوں سے نچلا لب زخمی کیے جا رہی تھی پس منظر میں کتار میں ہاتھ باندھے کھڑی کنیزیں اور غلام دکھائی دے رہے تھے جو سہمے نظر آتے تھے صبح سے شہزادی چیخ چلا رہی تھی اور وہ نشانے پہ تھی دفتن روش پہ دور سے آتا عارف دکھائی دیا تو ایک کنیز نے کھنکار کے سے اطلاع دی وہ چونکی اور اس طرف پلٹی پھر ماتھے پہ بل ڈالے عارف کو آواز دی وہ فوراً اس کی طرف آیا تم صبح سے کہاں تھے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اس کا ضبط کا دامن گویا چھوٹ گیا غصے میں زور سے بولی تو عارف نے پریشانی سے اسے دیکھا کیا ہوا شہزادی آدم کہاں ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اسے گور رہی تھی آج صبح تک تو یہی تھا اب کہاں گیا وہ چونکی صبح صبح تم نے اسے دیکھا تھا جی شہزادی وہ مراد راجا کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا عارف نے بظاہر یاد کر کے بتایا اس کے کندھے پہ ایک تھیلا بھی تھا وہ وہ ٹھیک تھا تالیہ نے بے کراری سے پوچھا وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی جی وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اس نے گزشتہ رات دوا پی لی تھی اس نے مجھے خود بتایا تھا ظاہر ہے اس نے ٹھیک ہونا ہی تھا عارف کے الفاظ کے پیچھے کھڑے غلاموں اور خادموں میں پرجوش سرگوشیوں کے تبادلے ہوئے وہ تالیہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اس نے گہری سانس لی تو وہ تندرست نظر آ رہا تھا اس کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا چہرے کی تاثرات ذرا بہتر ہوئے مگر پھر وہ دوبارہ سے فکر مند ہوئی وہ صبح باپا سے ملا پھر کہاں گیا مجھے نہیں معلوم شہزادی میں تو سیدھا سلطنت محل چلا گیا تھا آپ راجا سے معلوم کر لیں وہ سادگی سے بتا رہا تھا اوہ اچھا وہ بطمینان سے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی چہرے کی رنگت بحال ہو گئی میں جاؤں شہزادی ہاں نہیں ٹھہرو باپا کہاں ہیں وہ سلطنت محل میں ہیں عشا کے بعد آئیں گے آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں نہیں میں ان کا انتظار کر لوں گی پھر وہ بڑھ بڑا تھا اتنا ہی کافی ہے اس کا ہاتھ ہنوز دل کے مقام پہ تھا اب وہ خود سے بڑبڑاتی پلٹ رہی تھی عارف نے اسے جاتے دیکھا اور سوچا سب منصوبے کے مطابق جا رہا تھا ساری اداکاری سارے کرتب سب درست تھے بہت جلد اس کی ان دوسری دنیا کے لوگوں سے جان چھوٹنے والی تھی اس کے بعد صرف وہ ہوگا مراد راجا کے مراد کو سارے واقعے کی اطلاع کرنی تھی جب عارف واپس قید خانے میں آیا تو آدم دیوار سے ٹیک لگا یوں بیٹھا تھا کہ قلم ساتھ پڑا تھا اور گھٹنوں پہ رکھا کاغذ ہنوس کورا تھا وہ خلا میں گھو رہا تھا عارف کی نظریں اس کے دوسرے بازو تک گئی سیاہی نے اس کو بھی ڈھانک رکھا تھا قید خانے سے جلد کے گلنے سڑنے کی بدبو الگ اٹھ رہی تھی عارف نے منہ پہ رومال رکھا اور اس کے قریب آیا آدم ناگواری سے اس کو آواز دی ایڈم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا میں نہیں لکھ سکا کچھ اس کی آواز مدھم تھی دیکھو چند الفاظ لکھ لو خدا کے لیے میرا ہاتھ نہیں چل رہا راجا راجا کو بلاؤ مجھے اس سے بات کرنی ہے اس کی آواز میں درد تھا بے بسی تھی عارف پریشانی سے موڑا اور سپاہی کو مخاطب کیا اسے کچھ کھانے کے لیے دو تاکہ اس کی توانائی بحال ہو راجا نے منع کیا ہے اسے پانی کے سوا کچھ نہیں دینا یہ صبح تک ویسے ہی مر جائے گا مجھے یہ خط لکھوانا ہے اسے چھو کے بولا مگر سپاہی نے گردن ہلا دی راجا نے جو فرض مجھے سونپا ہے میں اسے پورا کروں گا اچھا ٹھیک ہے راجا کو بلاؤ ان سے کہو جلدی آئے اس نوجوان کا آخری وقت ہے وہ فکر مندی سے بولا پھر ایڈم کو پکارا کیا تم چند سطور بھی نہیں لکھ سکتے راجا کو بلاؤ وہ خلا میں دیکھ رہا تھا سپاہی ناک پہ ہاتھ رکھے فوراً سے باہر نکل گیا جس وقت مراد راجا اجلت میں قید خانے میں پہنچا عارف سر جھکائے سامنے ایک چوکی پہ بیٹھا تھا اس کے مقابل سلاخوں کے پار ایڈم اسی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کی چہرے کی ساری جلد اب گلی سڑی نظر آتی تھی سوائے چند دھبوں کے سارا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا مراد نے کہتے ہوئے ہاتھ ناک پہ رکھا اور برہم نظروں سے ایڈم کو دیکھا اس نے خط نہیں لکھا راجا اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ اس میں لکھنے کی توانائی آئے مراد راجا کوڑ زدہ قیدی بولا تو عارف خاموش ہو گیا مجھے درد نہیں ہو رہا آپ نے مجھ سے میرے سارے درد چھین لیے ہیں اور رات خاموشی سے اسے دیکھے گیا ماتھے پہ بل تھے مجھے یہ فیصلہ مشکل لگتا تھا چیتالیہ کو چھوڑنا مگر آپ نے اسے میرے لیے آسان بنا دیا وہ توڑ توڑ کے الفاظ ادا کر رہا تھا نظریں دیوار پہ جمی تھی حالانہ میرے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا پھر بھی آپ چیتالیہ سے کہنا میں ان سے دستبردار ہوتا ہوں ایڈم بن محمد اب کبھی تالیہ اور فاتح کے درمیان آنے کا نہیں سوچے گا مجھے اب چیتالیہ کے لیے جینے کی خواہش بھی نہیں رہی میں سن رہا ہوں مراد اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میری جتنی زندگی باقی ہے میں وہ اپنے لیے جیوں گا جہاں بھی جیسے بھی اب میں پرسکون ہوں مگر اس نے نظر مراد کی طرف پھیری میں ایک عام انسان تھا مجھے عام موت نہیں چاہیے تھی میں اپنی موت کو آپ کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں وہ ہلکا سا کھانسا مراد اتنی دور سے اس نیم اندھیر ماحول میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کے سیاہ گلی سڑی جل کی تہ میں جذب ہو رہے تھے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے والد نہیں ہیں آپ نے اپنی بیٹی سے ویسی محبت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے ماں باپ کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ان کو دوسروں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی ڈھال بن جانا آپ کو بس اتنا کرنا تھا اتنی سازشوں کی ضرورت نہ تھی عارف ناک پہ رومال رکھے خاموشی سے اسے سن رہا تھا مراد کے چہرے پہ البتہ کوئی تاثر نہ تھا آپ کے پاس اب بھی موقع ہے آپ چتالیہ سے ویسے پیار کر کے دیکھیں جیسے کرنا چاہیے وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں جہاں رہنا چاہتی ہیں ان کو ان کی مرضی کرنے دیں آپ چتالیا کو ویسے نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں ان کو آزاد کر دیں میری جان لے لے راجا مگر ان کو آزاد کر دیں پھر وہ خاموش ہو گیا اور گردن راجا کی طرف موڑ لی اب مراد اس کا نیم رخ دیکھ سکتا تھا وہ کافی دیر خاموش رہا تو مراد اگتا کے بولا کہہ چکے ایڈم بن محمد نے جواب نہیں دیا تو مراد نے سر جھٹکا اس کو کھانا دو شاید یہ چند ستور لکھ دے وہ مڑا اور باہر کی طرف بھاگا راجا یہ زندہ ہے مراد نے اکتا کے کہا ہاں وہ زندہ ہے اسے کچھ کھانے کے لیے لا دو وہ باہر نکلا تو عارف بھی پیچھے ہو لیا سیڑھیاں چڑھ کے وہ دونوں اوپر آئے تو مراد راجا فکر مند دکھائی دیتا تھا مجھے اس کی کتاب لا کے دو میں اس کی لکھائی میں خط لکھنے کی کوشش کرتا ہوں شہزادی تاشا بہت زیرک واقع ہوئی ہیں وہ پہچان جائیں گی ہوں شاید ہمیں خط کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گواہی کافی ہوگی مراد سوچ رہا تھا جب وہی سپاہی بھاگا بھاگا آیا راجا راجا وہ ہانپ رہا تھا وہ وہ جواب نہیں دے رہا اس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ وہ شاید وہ مر گیا ہے انسانی موت ایسا المیہ ہے جو سخت سخت دل کو بھی ایک دفعہ ہلا دیتی ہے چاہے وہ سخت دل اس کے منتظر ہی کیوں نہ ہو وہ تینوں واپس نیچے دوڑے قید خانہ ویسا ہی تعفن زدہ تھا مگر اب کوڑ زدہ قیدی دائیں پہلو فرش پہ گرا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گیا ہو بدبو پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی دیکھو وہ سانس لے رہا ہے سپاہی ہچکچایا اس زمانے میں عام فہم رویہ یہ تھا کہ کوڑ چھونے سے پھیلتا ہے عارف تیزی سے تعفن زدہ کوٹڑی کے اندر آیا اور جھک کے اس کی گلی سڑی کلائی چھوئی وہاں نفس کب کی ختم ہو چکی تھی دل دل کی دھڑکن اور سانسیں بھی رک چکی کوڑ زدہ آدمی مر چکا تھا وہ جا چکا تھا عارف نے مراد کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلا دیا اس کی لاش کو سمندر میں بہا دو اور اس راز کو یہیں دفن کر دو اگر یہ بات کسی تیسرے فرد کو معلوم ہوئی تو میں تم دونوں کو مثال برت بنا دوں گا سرد آواز میں تمبی کی اور آگے بڑھ گیا عارف نے جھٹ سر ہلایا اور لاش کی طرف بڑھ گیا اسے ہی اس کوڑ زدہ لاش کو ٹھکانے لگانا تھا جانتا تھا دوسرا سپاہی مدد نہیں کرے گا بندہ آئرہ کا محل رات کی تاریکی میں ڈوبا تھا چند کم کمے جل رہے تھے اور دیوار پہ لگی مشلیں روشن تھی جن کے باعث گرد نواح میں رستہ تھوڑا بہت سجائی دیتا تھا مراد کے سلطنت محل گیا تھا اور عشاء کے بعد وہاں سے فاتح کے ہمراہ اپنے محل واپس آ رہا تھا محل کے قریب اس نے سپاہیوں کو آگے بھیج دیا تھا خود گھوڑے سے اتر آیا لگام گھوڑے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کنکیاں سے فاتح کو دیکھ رہا تھا وہ بھی اس کی تقریب میں گھوڑے کی لگام تھامے پیدل چل رہا تھا سفید کرتے پاجامے میں ملبوس اپنی مخصوص سیاہ کبا کندھوں پہ ڈالے وہ سوچ میں گم لگتا تھا وفاداری تمہارے نزدیک کیا ہے وان فاتح اندھیر سڑک پہ چلتے مراد نے اچانک سے سوال پوچھا تو فاتح نے محض آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا آپ کے نزدیک کیا ہے راجا اپنے مفاد پہ کسی دوسرے کو ترجیح دینا اس کے رازوں کی حفاظت کو مقدم رکھنا اور اس کا غیر مشروط ساتھ دینا اگر وفا صرف یہی ہوتی تو یہ آپ مسل کے ساتھ نبھا چکے ہیں وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا مہراج نے چونکے قدر دلچسپی سے اسے دیکھا اتنی وفاداری تو سب آپ کے ساتھ آپ کے اچھے وقت میں نبھاتے ہیں راجا وفاداری صرف یہ نہیں ہوتی پھر کیا ہوتی ہے فاتح نے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا اور سادگی سے کہا جب رستہ تاریخ ہو جائے تو الوداع نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے مراد رک گیا تو وہ بھی ٹھہر گیا دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے اندھیر سڑک پہ کھڑے تھے میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ وفادار ہو فاتح گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کیا میں اب تک خود کو وفادار ثابت نہیں کر سکا بظاہر تو تم نے سب کیا ہے لیکن ایک امتحان ابھی باقی ہے وہ ٹھہرا بادل آسمان سے ذرا سے سمٹے تو چاند کا چمکتا ہوا کنارہ دکھائی دیا ذرا دیر کو اندھیر سڑک پہ روشنی پھیل گئی میں نے تمہیں برونائی کے ولی عہد کے طور پہ اس لیے متعارف کروایا تھا کیونکہ میں دیکھ چکا تھا تاشا تمہارے بغیر میری دنیا میں کبھی خوش نہیں رہے گی کیا تم اس سے میری دنیا کے رواج کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہو ایسی شادی جس کا رنگ ساری سلطنت کو ہو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی فاتح کے چہرے پہ چھائے سکون میں واضح درار پڑی تھی میں اور تالیہ ایک زمانہ پہلے اس رشتے میں خود کو باندھ چکے ہیں میں کالا لیلان شادی کی بات کر رہا ہوں مراد کی نظر تھی اور بدلے میں مجھے آپ سے چابی کا سوال نہیں کرنا ہوگا ہے نا ایسا ہی ہے ویسے بھی تمہاری دنیا میں تمہارے لیے اب کیا رہ گیا ہے تم وہاں کبھی حکومت نہیں کر سکو گے فاتح چپ ہو گیا میں نے سوچا تھا اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو اب میں اپنا استعفیٰ واپس لے لوں گا اور دوبارہ سے تمہارے لوگ اب کبھی تمہارا اعتبار نہیں کریں گے وان فاتح مراد زور دے کر بولا تمہارے لیے وہاں کوئی محبت کوئی التفات نہیں بچا تاشا نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے تمہارے خواب ختم ہو چکے ہیں بہت جلد تمہارے بچے تمہارا نام اپنے ساتھ لگانے سے احتراز کرنے لگیں گے تمہاری دنیا راکھ ہو چکی ہے اندھیرے میں بھی وہ فاتح کی گردن میں ڈوب کے ابھرتی گرتی دیکھ سکتا تھا مگر میری دنیا میں میں تمہیں ایک غیر ملکی شہزادی کے طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں تم سلطان کی بیٹی سے شادی کرو گے تم میرے بندہ ہرا بن سکتے ہو تم میرے ساتھ اس ملک پہ حکومت کر سکتے ہو کیا تم ایسا نہیں چاہتے میں نے ایک دفعہ اپنے دوستوں کو بتائے بغیر آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اگر میں نے دوبارہ ایسا کیا تو وہ میرا اعتبار کبھی نہیں کریں گے میں آدم کو واپس اس کی دنیا بھیج سکتا ہوں اور تم تم ادھر ہی رہ سکتے ہو مراد بہت آرام سے کہہ رہا تھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ مشتبہ نظروں سے راجا کو دیکھ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے وہ تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہے گی یعنی تالیا کو پانے اور ایڈم کو واپس اس کے ماں باپ سے ملانے کے لیے مجھے ایک دفعہ پھر مراد راجا کے ساتھ پسے پردہ سودا کرنا پڑے گا نہ خوشی سے بولا ہاں مگر پہلے تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوگی مراد مائنی خیز انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گیا تو فاتح نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا مگر فی الحال مراد کا رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا وہ دونوں ساتھ ساتھ محل میں داخل ہوئے تو اندھیر پڑے باغیچے کے سامنے برآمدے کیے زینوں پہ وہ منتظر دکھائی دی مراد کو آتے دیکھ کے وہ تیزی سے نیچے آئی باپا ایڈم کہاں ہے کیا وہ آپ کے ساتھ ہے وہ ان کے سامنے آروکیا اور بے قراری سے بولی مراد نے گہری سانس لیا اور فاتح کو دیکھا تم نے اسے نہیں بتایا فاتح چونکا مگر بولا کچھ نہیں جیسے سمجھ نہ آیا ہو اس بات پہ کیا کہیں آدم نے تندرست ہونے کے بعد مجھ سے پہلا سوال وقت کی چابی کے بارے میں کیا تھا ظاہر ہے وہ واپس جانا چاہتا تھا مگر تالیا ٹھہر گئی بے یقینی سے مراد کو دیکھا کیا مطلب بابا آپ نے ہاں میں نے اسے وقت کی چابی دے دی وہ اپنی دنیا میں واپس جا چکا ہے چند لمحوں کے لیے اندھیر سیڑھیوں پہ ششدر سے سناٹا چھایا رہا اور خود فاتح بھی بے یقینی سے مراد کو دیکھ رہے تھے آپ نے کو جانے دیا مجھے بتایا بھی نہیں یہ فاتح اور اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہی ہو وان فاتح نے چونک کے مراد کو دیکھا اور پھر تالیا کو جس کی بے کی نظروں کا رخ اس کی طرف مڑ چکا تھا مراد راجا اسی سادگی سے بتا رہا تھا وہ چابی محض آدم اور فاتح کے لیے تھی آدم چاہتا تھا کہ وہ تم سے ملے بغیر واپس جائے اور وان فاتح مراد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا وان فاتح واپس نہیں جانا چاہتا وہ یہی رہنا چاہتا ہے مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا وہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر لگتی تھی بس ٹکر ٹکر باپ کا چہرہ دیکھنے لگی وہ چابی ظاہر فاتح اور ایڈم کی لیے تھی مگر وہ ذرا سنبھل کے بولی پھر شکایتی نظروں سے فاتح کو دیکھا مگر آپ نے مجھے بتانا تک نہ مناسب سمجھا ایڈم مجھ سے ملے بغیر یوں کیسے جا سکتا ہے کیا اس نے اس نے میرے لیے ایک فکر بھی نہیں کہا کیا اس نے کچھ کہا تھا مراد نے سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا جیسے اس وقت فاتح وہاں موجود ہو کیونکہ اگر کچھ کہا ہو تو وان فاتح ضرور تمہیں بتائے مجھے اس کی وفاداری پہ شک نہیں مراد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا ہو بندہ ہارا کا عہدہ یا سچ فیصلہ تمہارا ہے نہیں وہ, وہ بس اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتا تھا وہ رک رک کے بولا وہ اس جھوٹ کے لیے تیار نہ تھا اس لیے کہنا مشکل لگا تھا کیا تم یہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ تندرست ہو جائے اور واپس چلا جائے مراد اپنی بیٹی کو تعجب سے دیکھ رہا تھا آپ دونوں نے اسے واپس بھیج دیا اور وہ چلا بھی گیا مجھ سے ملے بغیر وہ ہنوس چوک کے زیر اثر لگتی تھی پھر سر جھٹکا مجھے اکیلا چھوڑ دیں پھر وہ پلٹ گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی تعلیم اداب سب آج بلا دیے تالیا فاتح نے پکارا لیکن وہ نہیں رکی وہ دور چلی گئی کیا یہ تھا وفاداری کا امتحان وہ مراد کی طرف گھما اور بہت ضبط سے بولا ہاں اور تم اس میں پورے اترے تم علاقہ سلطنت کے بہترین بندہ میں نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں مراد نے مسکرا کے کے اس کندھوں پہ ہاتھ رکھا تم نے جھوٹ اسی لیے بولا کیونکہ تم تخت کھونا نہیں چاہتے تھے آپ نے مجھے اس کی نظروں میں ناقابل اعتبار بنا دیا ہے وہ بولا تو آواز میں دکھ اور بے بسی تھی مراد صرف مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا کیا آپ کو واقعی اپنی بیٹی سے محبت ہے راجا مراد کے قدم ٹھہر گئے وہ مڑا ناگواری سے فاتح کو دیکھا کیا تمہیں ابھی شک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں آپ کو تخت دلاؤں گا تو میں آپ سے کچھ مانگوں گا ابھی میں سلطان نہیں بنا لیکن تخت آپ کا ہی ہے یہ شہزادے تو کٹ کتنی ہیں فاتح سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا کہو مراد نے لب بھیج دیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مراد راجہ بنے بغیر صرف ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے مراد کے ابرو اجنبے سے اکٹھے ہوئے یہ کس قسم کی شرط ہے میں اس کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈم کو مجھ سے پوچھے بغیر واپس بھیجا ہے اور میرے لیے چابی بنائی ہی نہیں ہے اگر آپ یہ کام کر لیں تو میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں آپ ایک دن کے لیے تالیا کے باپ بن کے دکھا سکتے ہیں تمہیں لگتا ہے میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس سے اس کی مرضی پوچھ سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا اگر آپ واقعی اس کے باپ بن کے اس سے بات کریں گے تو آپ کو اس سے ایڈم کے بارے میں سچ بتانا ہوگا سچ بتائے بغیر آپ دونوں کا رشتہ پھوٹا رہے گا میں نہیں مان سکتا کہ بغیر کسی بڑی وجہ کے آپ نے ایڈم کو خاموشی سے واپس بھیج دیا کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں مراد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر گہری سانس اندر کھینچی اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ تالیا اور فاتح کے درمیان نہیں آنا چاہتا وہ چیتالیا سے دست بردار ہونا چاہتا ہے وہ اب چیتالیا کے لیے نہیں جیے گا مراد نے اس کے الفاظ دہرا دیا اور فاتح چند سانی کے لیے کچھ بول نہ سکا یہ ایڈم کے ہی الفاظ تھے اور یہ اس کے لیے نئے تھے یہ الفاظ کسی سازش کسی منصوبے کا حصہ نہ تھے اس نے ایسا کہا جو بات دونوں کے درمیان تکلف میں ہمیشہ ادھوری رہ گئی تھی اسے ایڈم جاتے جاتے پورا کر گیا تھا مراد اسے وہیں چھوڑ کے اندر آیا تو نیم اندھیر روشن راہداریاں پیران پڑی تھی اپنی خوابگاہ کی طرف جانے کے بجائے وہ تالیا کے کمرے کی طرف آیا دروازہ کھلا تھا پہرے دار بت بنے کھڑے تھے اور وہ پلنگ پہ بیٹھی تھی ننگے پیر فرش پہ تھے اور خود گمسم خلا میں دیکھ رہی تھی آہت پہ نظریں اٹھائیں پھر نکاہت سے مسکرائی کمرے میں دو مشرقیں روشن تھی اس لیے اس کا چہرہ زرد روشنی میں واضح دکھائی دیتا تھا تو مجھ سے خفا ہو کے میں نے اسے جانے دیا وہ اس کے پلنگ پہ بیٹھا اور نرمی سے پوچھا نہیں تالیہ نے نفی میں سر ہلایا میں خود سے خفا ہوں کیوں کیونکہ میں نے آپ پہ شک کیا تھا بابا اس کی آنکھیں بھیگنے لگی مراد نے اپنے چہرے سے اندرونی جذبات کی خبر نہ ہونی تھی اور بظاہر عام انداز میں حیران ہوا کیسا شک یہی کہ دوا کام نہیں کرے گی یا شاید ترکیب درست نہ ہو لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھایا مجھے آپ پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس نے گہری سانس لی جب مرسل نے اپنے بھائی کو مارا تو مجھے لگا میں اس پاگل دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی میں بھی ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جانے کا سوچنے لگی تھی لیکن آپ نے جو کچھ میرے دوست کے لیے کیا اس کے بعد میں آپ کو اب کبھی نہیں چھوڑ سکتی وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی ایڈم صحت یاب ہو گیا گیا اور واپس چلا مجھے یہی چاہیے تھا لیکن وہ مجھ سے مل کے کیوں نہیں گیا مراد چند لمحے اس کا اداس چہرہ دیکھتا رہا وہ تمہارا دوست تھا تبقف کیا تمہارے نزدیک دوستی کیا ہے تاشا اس نے آنکھیں رگڑی اور سادگی سے کہنے لگی کسی کی خوشی میں خوش اس کے غم میں غمگین کسی کو اعتبار اور مان دینا وفا نبھانا اور محبت کیا ہوتی ہے تالیہ نے ہلکی سے شانے اچکائی پتا نہیں میں بتاؤں مراد آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا محبت وہ دوستی ہوتی ہے جس سے آگ کی لپیٹیں اٹھنے لگیں مراد اپنی جگہ پتھر ہو گئی اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چیتالیا اور فاتح کے درمیان سے نکلنا چاہتا ہے وہ چیتالیا سے ہونا چاہتا ہے اور اب وہ کے بجائے اپنے لیے جینا چاہتا ہے مراد راجا کا انداز کہہ رہا تھا وہ جانتا تھا اس کا یہی کہنا کافی تھا وہ یہ کہہ کے اٹھ گیا اور شہزادی پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی یہ بات نہیں تھی یہ کسی سال سے کسی جھوٹ کا حصہ نہ تھی یہ ایڈم کیا کہہ گیا تھا ایڈم اس کا دوست تھا صرف دوست وہ اس سے زیادہ کچھ نہ تھا مگر وہ ایڈم کی نظر میں کیا تھی وہ خالی نظروں سے کے شولوں کو دیکھ رہی تھی وہ اس کو اسرا کی گیلری میں ملا تھا اس کو چور سمجھتا تھا وہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا وہ اس کے پیچھے کنویں تک آیا اور پھر وہ ہمیشہ اس کے پیچھے آنے لگا ایڈم بن محمد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا مشکل میں اس کے پاس تسلی دینے کے لیے اس کو سمجھانے اور کبھی کبھار صرف اس کو سننے کے لیے ایڈم وہ سایہ تھا جو خاموشی سے اس کی چھاؤں بنا رہتا اور اسے کبھی خبر ہی نہ ہوئی ایک ایک کر کے یادیں ذہن سے ٹکرا رہی تھی ایڈم کا دل قدیم ملاقہ میں ٹوٹا تھا فاتح جانتا تھا وہ کیوں نہ جان پائے تم نے کبھی ایڈم کو غور سے دیکھا ہے داتن بھی محسوس کر رہی تھی ایک وہ نہ کر سکی جس کی عقل سمجھ ان سب سے زیادہ تھی وہ اس کے انٹرویوز دیکھنا بھول جاتی تھی وہ اس کے پاس صرف اپنی کہنے آتی تھی اس نے کبھی بیٹھ کے سنا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ اس کی زندگی کا کون سا برتن تھا اور وہ اس کی زندگی میں کیا تھی کیا میں کبھی اس سے پوچھ پاؤں گی کہ اس نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا وہ ابھی تک سن سی بیٹھی تھی آپ کتابیں نہیں پڑھتی چیتا ڈیا مسکراتا ہوا لہجہ یاد آیا تو احساس ہوا کہ وہ خود بھی تو ایک کتاب ہی تھا کیا وہ ہمیشہ یہ پوچھا کرتا تھا کہ وہ اسے کیوں نہیں پڑھتی اور وہ آگے سے کیا کہتی تھی اپنے جواب یاد ہی نہیں تھے او ایڈم اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا ایڈم بن محمد اظہار کے اس عجیب طریقے سے اسے اداس کر گیا تھا صبح کی دودھیا روشنی ملاقہ کے اونچے محلوں پہ پھیلی رات کی ساری سیاہی کو اس نے دھو ڈالا تھا پرندوں کا ایک گول چہچہاتا ہوا بندہ ہارا کے محل کے اوپر سے گزر رہا تھا اور وہ بالکنی میں کھڑی سر اٹھائے ان کو دیکھ رہی تھی تالیا آواز پہ اس کا ہاتھ نیچے آن گرا وہ ٹھٹر گئی پھر بے یقینی سے پلٹی مراد کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا جو بالکنی میں کھلتا تھا کتنے عرصے بعد اس نے تالیا کو تالیا کہہ کے پکارا تھا بابا وہ خوشگوار حیرت سے بولی پھر اسے دیکھا تو مزید چونکی مراد کا ہلیہ پہلے سے مختلف تھا وہ خاکی رنگ کی بنا استین کی جیکٹ میں ملبوس تھا اور اس نے گہرا سبز پاجامہ پہن رکھا تھا ماتھے پہ پٹی باندھنے کے بجائے بالوں کو پونی میں جکڑ رکھا تھا نہ میان میں تلوار تھی نہ ہاتھ میں قیمتی انگوٹھیاں بس کندھوں پہ ترکش تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ کیا تم شکار پہ جانا چاہتی ہو وہ کھلے دل سے مسکرا دیا اور ایسے بات میں سر ہلا دیا ملاقہ کا جنگل الور سنگئی کے جنگل سے مختلف تھا جس میں بچپن میں وہ جایا کرتی تھی مگر شاید سارے جنگل اندر سے ایک جیسے ہوتے ہیں ان میں سارے رستے گم ہو جاتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں وہ دونوں شکار کے لباس میں ملبوس کندھوں پہ ترکش اٹھائے جنگل میں چلتے جا رہے تھے ایک رین فارسٹ تھا اور اونچے درختوں نے اوپر سبز چھت بنا رکھی تھی بمشکل سورج کی روشنی جنگل کی فرش پہ پہنچ پاتی تھی کیا تم آدم کے لیے فکر مند ہو ایک سبز پانی کے جوہر کے کنارے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے مراد نے سرسری انداز میں پوچھا پھر ترکی شتار کے نیچے رکھا نہیں باپا وہ اپنی دنیا میں پہنچ جائے اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے وہ ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی البتہ اس کے انداز میں اداسی تھی مراد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا وہ جوہر کی سطح پہ چمکتے درختوں کا عکس دیکھ رہی تھی میں تمہیں یہاں کسی اور وجہ سے لایا ہوں نے اٹھا کے اسے دیکھا چھوٹے سیاہ بالوں کو پونی میں باندھے وہ بھی شکاریوں والے سادہ خاکی کرتے پاجامے میں ملبوس تھی کیا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کسی کنارے لگا دو آدم جا چکا ہے اور فاتح یہاں رہنا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے خاندان کا حصہ بنا لیں تالیہ نے تعجب سے پڑھ کے جھپکائی آپ چاہتے ہیں میں وان فاتح سے شادی کر لوں توقف سے تصحیح کی مطلب ہم اپنی شادی کو ظاہر کر دیں پرنائی کے ولی حد سے شادی برا سادہ نہیں ہے مراد مسکرا کے بولا تو وہ بس اسے دیکھ کے رہ گئے باپا ان کو اپنی دنیا میں واپس جانا ہے وہ یہاں نہیں رکنا چاہتے وہ رکنے پہ تیار ہے تالیا کی آنکھیں مشتبہ انداز میں چھوٹی ہوں آپ نے ایک دفعہ پھر ان سے پسے پردہ کوئی سودا تو نہیں کر لیا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ یہاں رکنا چاہتا ہے تو اس نے رضا مندی ظاہر کر دی وہ آدم کے ساتھ واپس نہیں جاننا چاہتا تھا اس میں سودا کیسا مگر میں ایسا نہیں چاہتی وہ تیزی سے بولی پھر لب کاٹ مراد نے غور سے اسے دیکھا تم یہاں نہیں رہنا چاہتی میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ فاتح کو چابی بنا دیں تاکہ وہ چلے جائیں وہاں ان کی زندگی ان کی منتظر ہے ہم ان سے وہ نہیں چھین سکتے کہیں تم اس کے ساتھ خاموشی سے چلے جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتی مراد کا لہجہ خشک ہو گیا زیرت نے تالیا پہ جمی تھی وہ چند لمحے لپکاتی کاٹتی رہی پھر گردن کڑا کے بولی نہیں اگر ان کے لیے چابی بنانے کے عوض آپ مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں مگر وہ خود یہاں رہنا چاہتا ہے میں اسے ملاقہ سلطنت کا بندہ بنا سکتا ہوں اور آپ نے شانے اچکائے اور وہ بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی یعنی آپ دونوں نے واقعی پس پردہ سودا کر لیا ہے آپ نے انہیں تخت کی پیشکش کی اور وہ لالچ میں آ گئے تخت کا لالچ کسی نہیں ہوتا تاشا تالیہ نے ایک نظر اس کی شکاریوں والی ہدے پہ ڈالی اسے تالیہ کہنا یہ لباس یہ ترکش یہ جنگل کا سفر سب مراد راجا اپنے نئے سودے کی تکمیل کے لیے کر رہا تھا آپ مجھے یہاں لائے تھے تو مجھے لگا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک دفعہ پھر مجھے اور فاتح کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ دکھ سے بولی کیا تم حکومت نہیں کرنا چاہتی میں کچھ نہیں چاہتی وہ رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی مجھے اکیلا چھوڑ دیں تاشا وہ ساتھ ہی اٹھا آپ نے مجھ سے میرے دو دوست دور کر دیے باپا ایک کو وقت کے پار بھیج دیا اور دوسرے کو بے تبار کر دیا میں فی الحال تنہا رہنا چاہتی ہوں وہ ہوئے انداز میں کہتی ایک طرف کو چلنے لگی ترکش وہیں چھوڑ دیا سینے پہ بازو لپیٹے اور دور چلتی گئی میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں مراد نے دیکھا وہ تھوڑی دور جا کے زمین پہ بیٹھ گئی تھی وہ مسکرا دیا وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی کھود رہی تھی وہ بچپن میں اکثر ایسے کرتی تھی ناراض ہوتی تو جا کے درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھ جاتی جوتے اتارتی مٹی کھودتی اور ایک اونچا محل بناتی وہ آج بھی یہی کر رہی تھی اس کے ہاتھ غصے میں تیز تیز کام کر رہے تھے وہ پھر سے محل بنا رہی تھی وہ اسے وہیں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا دن چڑھنے لگا تھا اور مراد کو محل جا کے بہت سے کام کرنے تھے اسے اس لباس سے بھی چھٹکارا چاہیے تھا جو اس نے اپنا عہد پورا کرنے کے لیے پہنا تھا اس نے وان فاتح سے کیا وعدہ اپنے دین پورا کر لیا تھا اب وہ دونوں اس کی مرضی کے منصوبے کے تحت چل رہے تھے اور چلتے رہیں گے مراد کو مزید کسی محنت یا جہد کی ضرورت نہ تھی وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا وہ جنگل سے نکل کے محل کی طرف جانے والے رستے پہ چل رہا تھا جب ایک فکرا ذہن سے ٹکرایا تاشا ایک سمندری سفر پہ جائے گی جس سے وہ واپس نہیں آئے گی مراد ٹھہر گیا گردن مولی جنگل کے اس پاس ساحل سمندر تھا جو ویران پڑا تھا اس کے ذہن میں ایک دوسرا منظر لہرایا وہ منظر جو وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے آیا تھا مٹی پہ غصے میں بیٹھی تالیا محل بناتے اس کی کیچڑ میں لتڑے ہاتھ اور اس کے جوتے تالیا نے جوتے نہیں اتارے تھے آپ چیتالیا کو ویسے نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں مراد ایک دم پیچھے کو بھاگا میں اپنی دنیا میں فریب کار تھی بابا میرا ہنر فریب دینا تھا وہ تیزی سے جنگل کی طرف جا رہا تھا فریب کار وہ ہوتا ہے باپا جو دوسرے کو وہ دکھائے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے ہر طرف درخت ہی درخت تھے وہ پسینے میں شرابور ان کے درمیان بھاگتا جا رہا تھا مجھے صرف فریب کاری آتی ہے اور جو مجھے کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ میری جان بچاتا رہے گا وہ اس مقام تک آیا تو دیکھا مٹی کا محل آدھا بنا ہوا کھڑا ہے اور تالیا وہاں نہیں ہے مراد نے آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھا اور پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے کس طرف جانا ہے وہ تیزی سے اس سمت بھاگا چند درختوں کے درمیان ایک خالی قطع تھا وہاں زمین پہ ایک ڈھکن کھلا ہوا پڑا تھا اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھیلی میں کچھ ڈال رہا تھا اس کی مراد کی طرف پوچھ تھی قدموں کی آواز پہ وہ ٹھٹک گیا اور پھر آہستہ سے پلٹا مراد کو دیکھا تو ساکت رہ گیا آدم بن محمد مراد سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا ایڈم کے ہاتھ تھیلے پہ رک گئے تھے اس کا منہ ذرا سا کھل گیا پھر اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اونچی آواز میں بولا سوری چیتا کون کرنا اتنا آسان نہیں تھا مراد کی نظریں ایڈم کی عقب میں اٹھی وہاں زمین میں ایک ڈھکن سا کھلا ہوا نظر آ رہا تھا یقیناً نیچے سیڑھیاں تھیں کیونکہ اگلے ہی لمحے زینے چڑھنے کی آواز آئی اور پھر وہ باہر نکلی مراد کو دیکھ کے اس کی رنگت بدلی وہ آہستہ سے باہر نکلی پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہم پکڑے گئے ہیں ایڈم سرگوشی میں بولا فکر نہ کرو میرا ولن باپ اکیلا ہے وہ اپنی زبان میں کہتی ایڈم کے سامنے آیا سرد مہری سے مراد کو دیکھا جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی آپ اپنے مقدر سے اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں باپا کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ سلطان بن جائیں گے وہ تن سے بولی مراد نے بے بسی بھرے غصے سے ایڈم کو دیکھا تم زندہ تھے وہ بالکل صحت مند نظر آ رہا تھا اور اپنے پورے قد سے کھڑا تھا ساتھ ہی بند ہونٹوں سے منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا جی راجا یہ زندہ تھا اپنے لیے تو آپ اسے مار چکے تھے وہ رکھائی سے بولی یہ وہ تالا نہیں تھی جسے مراد راجا جانتا تھا وہ کیا ہے مراد راجا کہ کتابوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور آپ نے کبھی ہم سے سچ نہیں بولا ہم تینوں کو معلوم تھا کہ آپ کبھی بھی اصل ترکیب نہیں دیں گے مجھے اصل ترکیب کتابوں سے معلوم ہو گئی تھی یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کی دوا مجھے کور میں مبتلا کر دے گی اس لیے میں نے دوا اپنی ترکیب کے مطابق بنائی تھی آپ کی نہیں گو کے خود مجھے اور چتالیا کو ڈر تھا کہ ہم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں لیکن میں سورج نکلنے سے پہلے تندرست ہو گیا تھا میں نے تمہاری لاش دیکھی تھی وہ ہمارے کی یقین نہیں کر پا رہا تھا ایڈم نے ابرو اچکائے ہماری دنیا میں اپنی جالی موت ظاہر کرنا بہت عام سی بات ہے کوڑ کا یہی فائدہ ہے اس کی بدبو دوسرے سپاہیوں کو قریب نہیں لگنے دیتی صرف ہمارا بندہ قریب آتا ہے تمہارا بندہ رات کا سانس تھم گیا عارف ہم نے عارف کو خرید لیا تھا اسی رکھائی سے مراد کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی عارف کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں وہ ہم نے پوری کرنے کا وعدہ کیا ڈھیر سارا سنا دیا اور اس نے ہمارا ساتھ دیا عارف بہانے بہانے سے آپ کے سپاہی کو قید خانے سے نکال دیتا اور ایڈم اپنی جلد پہ جالی کوٹ کا خول چڑھا دیتا وہ سب وہ سب اداکاری تھی مراد کی آنکھوں سے شولے اٹھ رہے تھے میرے سامنے اس کے لیے پریشان ہونا وہ سب جی سب فریب تھا لیکن میں نے آپ کو ایک موقع دیا تھا وہ تنفر سے اسے دیکھ کے بولی مجھے تالیا سمجھ کے ملیں اور مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں میں آخر تک آپ سے سچ سننے کی منتظر رہی تاکہ آپ کو الوداع بول سکوں لیکن آپ نے وہ موقع بھی گنوا دیا مراد نے غصے سے ہنکارا بھرا تو وہ تمہاری خواہش تھی فاتح کی میں نے کہا تھا نا آپ چیتالیا کو نہیں جانتے ایڈم مسکرا کے بولا پتا ہے راجا وہ دکھ سے کہہ رہی تھی پھر مجھے بھی لگا تھا کہ آپ کہیں گے ایڈم مر گیا ہے وہ صحت یاب نہیں ہو گیا ہو سکا مگر مجھے یا خود فاتح کو بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ اسے واپس بھیجنے والا جھوٹ بولیں گے آپ نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے اب میں بغیر کسی بوجھ کے یہاں سے جاؤں گی مراد چونکا نظر عقب میں آتے کھلے دھانے تک گئی مگر تمہارے پاس وقت کی چابی نہیں ہے سرپرائز سرپرائز ایڈم نے گردن میں زنجیر کے ساتھ پہنی چابی لہرائی مراد کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی یہ کیسے کیونکہ آپ ملاقہ کے واحد جادوگر نہیں ہیں آواز کنتینوں نے گردن استمپ موڑی جہاں سے وہ چلا رہا تھا کندھے پہ تھیلا ڈالے چہرے پہ سنجیدہ اسپاٹ تاثرات سر جائے وہ تالیا اور ایڈم کے ساتھ آختا ہوا سوری مجھے دیر ہو گئی پھر مراد راجا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا آپ کو سب معلوم ہو ہی گیا ہے تو بتاتا چلوں میں جانتا تھا آپ چابی کبھی نہیں بنائیں گے اس لیے میں نے یان سسو سے سودا کر لیا تھا مراد نے گہری سانس لی اور بدلے میں تم نے اس سے بغاوت کی اطلاع اور بھاگنے میں مدد فراہم کی بالکل میں نے اسے دشمنی ترک کر دی اور اس نے مجھے چابی بنا دی مجھے یہی چاہیے تھا اور ہاں یہ سب میں نے اپنے دوستوں کے علم میں لا کے کیا تھا وہ مراد کو دیکھتے ہوئے درستی سے کہہ رہا تھا میں نے ایک دفعہ ان سے چھپ کے آپ سے سودا کیا تھا لیکن میں اب وہ انسان نہیں رہا جو مسلحتوں پہ فیصلہ کروں میں ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہوں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں وہ تینوں شانہ بشانہ ایک ساتھ کھڑے تھے تینوں کی نظروں میں مراد راجا کے لیے سرد نہیں تھی اس نے اس سے بھری بے بسی سے انہیں دیکھا تم نے میرے ساتھ غداری کی مجھے دھوکہ دیا اس کا مخاطب فاتح تھا وہ میری بیٹی ہے اسے میں معاف کر سکتا ہوں لیکن تم تم نے اچھا نہیں کیا میں تمہیں تخت میں حصے دار بنا رہا تھا میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے اور تم میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا راجا اور تم تاشا اس نے دکھ سے تالیا کو دیکھا تم میرے پاس آئی تھی اور کیا کہا تھا کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہو کیونکہ آپ نے فاتح سے ان کی یادیں چھین لی تھی آپ کے اس سودے کی وجہ سے کتنے مہینے میری زندگی جہنم بنی رہی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں کوئی شہزادی نہیں ہوں راجا یہ میری دنیا نہیں ہے نہ میرے اور آپ کے درمیان سچائی کا تعلق ہے میں کیئر کی عام سی تالیا ہوں مجھے اب محلوں میں رہنے کی خواہش نہیں رہی پھر اس نے گہری سانس دی اور جنگل میں اپنے سامنے کھڑے اکیلے مراد کو دیکھا میں پچھلی دفعہ گئی تھی تو آپ سے ناراض تھی اکتائی ہوئی تھی اس دفعہ ناراض نہیں ہوں مجھے آپ سے جو محبت تھی وہ ہمیشہ رہے گی لیکن مجھے وہ اب تکلیف نہیں دے گی آپ کو چھوڑنا تکلیف دہ نہیں ہے مراد نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور بے بسی تھی آپ اپنے ساتھ لاؤ لشکر نہیں لائے اچھا ہے لاتے تب بھی ہمیں نہیں روک سکتے تھے ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں ایک دفعہ دروازہ بند ہو گیا تو آپ اسے نہیں کھول سکیں گے فاتح نے اب ان دونوں کو اشارہ کیا وہ دونوں اسپاٹ نظروں سے مراد کو دیکھتے کھلے دھانے کی طرف بھر گئے اس کے کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ نیچے اتر گئے ڈھکن ابھی تک کھلا تھا مجھے آپ لیے افسوس ہے راجا میں جانتا ہوں بیٹی کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے اسی لیے میں نے آپ کو موقع دیا تھا اپنی بیٹی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا لیکن خیر الوداع مراد راجا اس نے گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا جو درختوں کے پتوں کے جھروکوں سے بد وقت نظر آتا تھا الوداع ملاقہ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا اور کھلے دانے کی طرف بڑھا تبھی اسے احساس ہوا کہ مراد اس کی طرف لپکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتا نوکیلی کی کمر میں گھوم دی تھی وقت تھم گیا درختوں سے پرندے چھپاک سے اڑ گئے فاتح کے منہ سے کرا بھی نہیں نکلی وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتا چلا گیا پہلو میں درد کی ناقابل برداشت لہر اٹھی تھی بسارت دھندلا گئی مراد نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جاؤ میں نے تم تینوں کو آزاد کیا اور یہ یہ یہ تمہاری غداری کا بہت چھوٹا بدلہ ہے کہہ کے مراد سیدھا کھڑا ہوا اور تنفر سے اسے دیکھا وہ اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا جنگل کی زمین پہ اس کا لہو ٹپکتا دکھائی دے رہا تھا فاتح بہت سب سے پہلو پہ ہاتھ رکھے اٹھا وہ شدید تکلیف میں تھا مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی مراد منتظر تھا کہ فاتح اس پہ حملہ آور ہوگا مگر فاتح نے صرف نفی میں سر ہلایا تم تالیہ کے باپ ہو اور میں تمہارا قاتل نہیں بننا چاہتا ایک نفرت بھری نظر اس پہ ڈال کے وہ دھانے کی طرف بڑھ گیا مراد نے اسے سیڑھیاں اترتے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی پھر اس نے ڈھکن بند ہوتے دیکھا وقت کے ان مسافروں کا قصہ تمام ہو چکا تھا وہ اپنی بیٹی کو کھو چکا تھا اس نے قدم موڑ لیے اس کا رخ سلطنت محل کی جانب تھا اپنی کتاب کا آخری صفحہ تحریر کرو ابھی بن بکر کچھ دیر بعد وہ فوارے کے ساتھ کھڑا دور افق کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا سامنے بیٹھا مورخ جو ہنگامی حکم پہ بلوایا گیا تھا کبھی حیرت سے راجا کی بکھری بکھری حالت دیکھتا اور کبھی سر جھکا کے تیز تیز لکھنے لگ جاتا لکھو کہ مراد راجا نے برونائی کے ولی عہد سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی وہ دونوں بہنی سفر پہ روانہ ہو گئے لیکن مذاق مذاق میں شہزادی تاشا نے ایک جادوئی سوئی ولی عہد کو چبو دی ولی عہد کا خون بہتا گیا وہ زخم کی تاب نہ لا کے مر گیا اور اس غم کے باعث تاشا نے اس نے خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا اس کے بعد تاشا کو کسی نے ملاقہ میں نہیں دیکھا وہ اس بحری سفر سے کبھی لوٹ کے نہیں آئی جس وقت مراد جنگل سے باہر جا رہا تھا وان فاتح پہلو پہ ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا تالیا اور ایڈم نیچے موجود اس قدیم دروازے کے ساتھ کھڑے تھے ایڈم کے ہاتھ میں چابی تھی جس سے وہ تالا کھول رہا تھا تالیا نے گہری نظر اس پہ ڈالی اور آہستہ سے بولی تم نے اپنی جالی موت کے وقت باپا سے جو کہا وہ وہ پلان کا حصہ نہیں تھا تمہاری وہ بات چیتالیا جی وہ بات ہم وقت کے اس پار کریں گے مگر ایڈم کیا وہ میں نے کہا نا ہم وہ بات کیل میں کریں گے وان فاتح آپ آ گئے گڈ میں دروازہ کھول رہا ہوں وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے زینے اتر رہا تھا چہرے پہ تکلیف کو ضبط کرنے کے آسار تھے ایڈم جو ساتھ ساتھ تالا کھول کے دروازہ دھکیل رہا تھا وہیں ٹھہر گیا تالیا نے بھی چونک کے اسے دیکھا فاتح وہ بے یقینی سے اس کی طرف بڑھی اس کا بازو تھاما پہلو پہ رکھے اس کے ہاتھ خون سے سرخ ہو رہے تھے تالیا نے جگہ کو چھوا تو اس کی انگلیاں بھی سرخ خون سے بھیگ گئیں یہ یہ باپا نے کیا ہے اس کی بے یقینی صدمے میں بدلی ان باتوں کا وقت نہیں ہے تالا کھل چکا ہے ہمیں واپس جانا ہے وہ قدرے سختی سے کہہ کے آگے بڑھا آپ زخمی ہیں ایڈم ہکا بکا رہ گیا چلو ایڈم جلدی کرو وہ تکلیف برداشت کرتا تیزی سے چوکٹ کی طرف جا رہا تھا ایڈم نے بھی پیچھے قدم بڑھائے جلدی چلو باپا باپا نے یہ کیسے کیا اس کا صدمہ غصے میں بدل رہا تھا رنگت سرخ پڑنے لگی تھی باپا نے اس آدمی پہ حملہ کیا جو میرے لیے سب کچھ تھا وہ ایک دم مڑی اور زینے اوپر کو چیتالیا آپ کیا کر رہی ہیں ایڈم کی اکتائی ہوئی آواز سنائی دی ڈھکن ابھی بند نہیں ہوا تھا اس نے پوری قوت سے اسے ہٹایا اور سر باہر نکالا مراد راجا وہ غصے سے گور آئی مگر سامنے جنگل کا فرش تنہا تھا مراد دور جاتا دکھائی دے رہا تھا وہ آواز پہ بھی نہیں پلٹا وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی اس کا گربان پکڑ کے اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا لیکن یہ سب کا وقت نہیں تھا اگر دروازہ بند ہو گیا تو وہ یہیں پھنس جائے گی بد وقت کر کے وہ تیزی سے واپس آئی بھاری دروازہ دھیرے دھیرے چوکھٹ کے قریب جا رہا تھا وہ چوکھٹ سے لگنے ہی والا تھا جب تالیا نے اسے زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی اس کی گھستے ہی دروازہ بند ہو گیا اب ہر طرف اندھیرا تھا ایڈم فاتح اس نے اندھیرے میں پکارا جواب نہ دارت وہ تیزی سے آگے بڑھی پیر زینوں سے ٹکرایا وہ اندھیرے میں ٹٹولتی اوپر اوپر چڑھنے لگی آخری زینے کے ڈھکن تھا تالیا نے اسے کھولا اور باہر نکلی وہ سڑک کنارے کسی مین ہول سے باہر نکل رہی تھی چند لمحے کے لیے ذہن کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں ہے مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے گردن گھمائی وہ جدید ملاقہ کی ایک سڑک تھی دور دور تک دکانیں اور ریسٹورینٹس بنے نظر آ رہے تھے سڑک پہ دو رویا ٹریفک رواں دواں تھی رات کا وقت تھا اور اسٹریٹ لائٹ نظر آ رہا تھا جونکر اسٹریٹ اور آگے مڑنے کا نشان تھا اوہ یعنی وہ جونکر اسٹریٹ کے قریب تھی جونکر اسٹریٹ وہ جگہ تھی جہاں سے زولکفری کا گھر تھوڑا ہی دور تھا یعنی وہ درست مقام پہ تھی اسے زولکفری کے تہ خانے سے نکلنا چاہیے تھا وہ یہاں سے کیوں نکلی وہ کپڑے جھاڑتی اٹھی ادھر ادھر دیکھا کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا مگر کوئی ارد گرد تھا بھی نہیں ایڈم فاتح اس نے زیر لب فکر مندی سے آواز دی وہ دونوں وہاں نہیں تھے پلٹ کے مین ہول کو دیکھا تو وہاں زمین برابر ہو چکی تھی جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تینوں ہمیشہ ساتھ جاتے اور ساتھ نکلتے تھے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا فاتح کا خون ابھی تک ان پہ لگا تھا اسے پھر سے فکر ہونے لگی اسے ذوالکفری کے گھر جانا چاہیے وہ دونوں یقیناً وہاں سے نکلے ہوں گے وہ تیزی سے جونکر اسٹریٹ کی سمت چل دی گردن میں موجود کپڑا سر پہ پہن گیا وہ ایک مفرور ملزمہ تھی اسے احتیاط سے کام لینا تھا سڑک کے کنارے ایک جگہ اونچی سی ایل ای ڈی آویزہ تھی اس پہ کوئی میچ دکھائی دے رہا تھا تالیا نے چلتے چلتے گردن اٹھا کے اسے دیکھا کونے میں تاریخ اور وقت لکھا آ رہا تھا اتوار بائیس جنوری وہ مسکرائی یہ وہی وقت تھا جب وہ تینوں کے کے تہ خانے سے وقت سفر پہ نکلے تھے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ واپس آ گئی تھی مگر وہ دونوں کہاں تھے وہ چلتے چلتے جونکر اسٹریٹ پہ آ گئے وہاں بہت رش تھا لوگوں کا ہجوم چلتا ہی جا رہا تھا وہ اداسی سے مسکراتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی گئی اتنا عرصہ قدیم علاقہ میں رہنے کے بعد یہ سب نیا نیا لگ رہا تھا ٹریفک لوگوں کا انداز عمارتیں یہ وہی جونکر اسٹریٹ تھی جہاں وہ ان گنت دفائی تھی لیکن جدید زمانے کا سحر کتنا منفرد تھا ماضی بلاخر پیچھے رہ گیا وہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد تھی اسٹریٹ میں ایک جگہ وہ ٹھہر گئی گردن موڑی تو بائیں جانے میں کافی کوکو کی مہک یہاں تک محسوس ہو رہی تھی اسے دلکفی کے گھر جانے کے لیے کافی لے لینی چاہیے وہ رستے میں پیتی جائے گی بیٹھ کے پینے کا وقت نہ تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن اسے کریڈٹ کارڈ کا نمبر یاد تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی وہ کاؤنٹر پہ گئی تو بارستہ نے اسے خوش آمدید کہا تالیہ نے اس کو آرڈر لکھوایا اور خود دروازے کے ساتھ ایک میز پہ جا بیٹھی خدا کریے مجھے نہ پہچانے وہ فاتح اور ایڈم سے ملنے سے پہلے گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی کافی شاپ کی مرکزی دیوار پہ ٹی وی اسکرین نصب تھی اس پہ نیوز بلٹن نشر ہو رہا تھا تالیا کی نظریں وہاں اٹھی تو واپس مرنا بھول گئی اسکرین پہ ایک تھائی آدمی ایک ملے آدمی سے ہاتھ ملاتا نظر آ رہا تھا ملے آدمی کو وہ پہچانتی تھی اسے ہی تو وہ پہچانتی تھی نیوز کاسٹر پس منظر میں کہہ رہی تھی تھائی لینڈ کے بادشاہ کا استقبال کرنے ملیشیا کے وزیر اعظم وان فاتح خود نیچے تک آئے اور اور یہ وہ لمحہ تھا جب تالیہ مراد کو احساس ہوا کہ کچھ غلط تھا وہ چند لمحے ٹکر ٹکر اسکرین پہ نظر آتے فاتح کو دیکھی گئی تھری پیس میں ملبوس مسکراتا ہوا فاتح رامزل مختلف نظر آ رہا تھا پھر اس کی نظریں سست روی سے شاپ کے اطراف میں یہ جگہ مختلف تھی یہ جگہ اس چونکر اسٹریٹ سے مختلف تھی جو اسے یاد تھی اس نے اشارے سے بارستہ کو بلایا آج بائیس جنوری ہے نا اتوار کا دن تالیہ نے بے یقینی سے پوچھا بارستہ نے مسکرا کے سبات میں سر ہلایا جی آج اتوار ہے بائیس جنوری بائیس جنوری ٹوینٹی سیونٹین کی مسکراہٹ غائب ہوئی آنکھوں میں اجنبا در آیا نہیں یہ دو ہزار تیئیس ہے اس کے الفاظ نے مراد کی سانسیں روک دی نہیں یہ دو ہزار سترہ ہے تم مزاق کر رہے ہو ہے نا وہ میز پہ زور سے ہاتھ مار کے بولی اس کے چہرے پہ بے پناہ خوف سے مٹایا تھا سوری میم میں سمجھا نہیں یہ دو ہزار تیئیس ہے بارستہ اسے عجیب الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا تاریخ بہت سے لوگ پوچھتے تھے لیکن سال سال کون پوچھتا تھا تالیا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اس نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا وہاں ملیشیا کا وزیر اعظم اب تھائی لینڈ کے بادشاہ کے ساتھ ایشائی میں مصروف نظر آتا تھا اس کے دونوں بچے اس کے ہمراہ کھڑے تھے ٹین ایج سکندر اور جولیانا وہ دونوں بڑے ہو چکے تھے عمر میں بھی قد میں بھی چھ سال گزر چکے تھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کی آنکھوں سے زاروں آنسو بہنے لگے بارستہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا اس کا دم گھٹنے لگا آنکھوں کے آگے دھواں چھانے لگا وہ تیزی سے اٹھ لی گردن پہ ہاتھ رکھا گہرے گہرے سانس لیتی باہر آئی پھر شاپ کے آگے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی یہ ممکن نہیں تھا چھ سال کیسے گزر سکتے ہیں وہ وقت میں اسی مقام پہ واپس کیوں نہیں آئی تھی نہیں یہ جھوٹ تھا خواب تھا اس نے آنکھیں بند کی ابھی وہ جاگ جائے گی اس نے آنکھیں کھولی سب ویسا ہی تھا وقت نے سارے حساب الٹے کر دیے تھے وہ چند لمحے کے لیے غصے میں مراد کے پیچھے بھاگی تھی جب وہ واپس آئی تو دروازہ چوکٹ سے لگ چکا تھا اس نے اسے کھول لیا کیونکہ اس کا تالا کھل چکا تھا یا جانی کیا بات تھی لیکن جب اس نے اسے کھولا تو وہاں ایڈم اور فاتح نہیں تھے چند لمحوں کے فرق نے جدید دنیا میں برسوں کا فرق ڈال دیا تھا لوگ جم کر اسٹریٹ پہ گزر رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے ہنس رہے تھے بول رہے تھے اور تالیا مراد سن سی فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی اگلا ایک گھنٹہ وہ غائب دماغی کی کیفیت اس اسٹریٹ پہ آگے پیچھے پھرتی رہی کبھی کسی بینچ پہ جا بیٹھتی کبھی کسی دکان کے اندر کبھی گھنٹہ گھر کے سامنے کھڑی گھڑی کی سوئیوں کو کوسنے لگتی اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا نہ وہ کچھ سوچ پا رہی تھی نہ سمجھ پا رہی تھی جب اس کا ذہن بیدار ہونے لگا تو اس نے خود کو کافی شاپ میں بیٹھے پایا جانے کب وہ اندر آئی تھی اور کافی منگوائی تھی بلا کر اس کی آواز کام کرنے لگے وہ تیزی سے اٹھی اور کاؤنٹر تک گئی میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہوں پلیز تھوڑی دیر کے لیے اس کے انداز میں اتنی شدید لجاجت تھی کہ بارستہ نے فوراً اس سے ایک لیپ ٹاپ اس کی میز پہ رکھ دیا وہ وہاں بیٹھی کچھ دیر اسکرین کو تکتی رہی اسے کیا معلوم کرنا تھا اسے معلوم نہ تھا بائیس جنوری دو ہزار سترہ کیا فاتح اور ایڈم چھ سال پہلے اس تاریخ میں جدید دنیا میں واپس پہنچ گئے تھے بائیس جنوری کو جو بھی ہوا ہوگا اس کی خبر اگلے روز کے اخبار میں چھپی ہوگی اس نے اپنی خون سے سرخ انگلیوں سے ٹائپ کیا بائیس تیئیس جنوری دو ہزار سترہ تالیا نے اس تاریخ کا آن لائن اخبار کھولا وان فاتح زخمی حالت میں جان کر اسٹریٹ کے کنارے پائے گئے وان فاتح اسپتال میں داخل ان کی حالت تشویشناک ہے اور حملہ آوروں کا فی الوقت پتہ نہیں چل سکا وان فاتح چھ روز بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیے گئے اب وہ روبا صحت ہیں وہ لبوں پہ ہاتھ رکھے بھی یقینی سے پڑھ رہی تھی اس نے ایک دفعہ پھر بار ٹینڈر کو بلایا وہ فورن چلایا میں میں کافی عرصے بعد ملیشیا آئی ہوں اب کہ وہ قدرے سنبھل کے پوچھنے لگی وان فاتح وزیر اعظم کب بنے تھے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ وہ احتیاط سے پوچھنے لگا او وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں جی میم پہلی دفعہ دو ہزار سترہ کے جون میں اور دوسری دفعہ پچھلے برس دو ہزار بائیس کے جون میں وہ پچھلے ساڑھے پانچ سال سے ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی آپ کیا پوچھے آپ کہاں سے آئی ہیں امریکہ سے اچھا مجھے بتاؤ تم نے ایڈم بن محمد کا نام سنا ہے ایک رپورٹر ہوتا تھا جس نے ہانگ کانگ پیپلز والا ایڈم بن محمد اینکر پرسن ایڈم بن محمد اینکر پرسن اس نے دوبارہ سے لبوں پہ انگلیاں رکھ دی آنکھیں بھیگنے لگ گئیں ایڈم بن محمد اینکر بن گیا جی وہ ملیشیا کے معروف اینکر ہیں بارستہ فخر سے امریکی سیاح کو بتانے لگا اس کی تو چار پانچ بیسٹ سیلر کتابیں بھی ہیں اور وہ ایک پرائم ٹائم ٹاک شو کا اینکر پرسن ہے وہ ہانگ کانگ پیپرز کی وجہ سے پولیٹسر پرائز کے لیے بھی نامزد ہوا تھا لیکن اسے پرائز پرائز نہیں ملا آخر میں گوروں کو مل جاتا ہے اس اس پہ پہ ایک زمانے میں قاتلانہ حملہ ہوتے تھے وہ تو پرانی بات ہے اب تو وہ اسٹار اینکر ہے اسے کون کچھ کہہ سکتا ہے خود پرائم منسٹر بھی نہیں آپ کو کچھ اور چاہیے اس نے گردن دائیں بائیں ہلائی مجھے اب اور کیا چاہیے ہوگا وہ واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی ایڈم کا نام کب کپاتی انگلیوں سے ٹائپ کیا سوٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا ایڈم بن محمد وہ اب سیلیبریٹی رپورٹر سے کہیں آگے بڑھ چکا تھا وہ دنیا گھومنے والا محلوں میں اٹھنے بیٹھنے والا ایوارڈز اور انعامات جیتنے والا ایڈم بن محمد تھا اس کا لباس قیمتی تھا اس کا گھر شہانہ اس کی کلاس مختلف ہو چکی تھی وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکا تھا اس نے اسکرین فولڈ کر دی دماغ ایک دفعہ پھر سے معاف ہونے لگا نظریں اوپر ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھی تو وزیر اعظم وان فاتح پھر سے دکھائی دینے لگا اب کی خبر مختلف تھی یہ اگلا بلیٹن تھا وہ بس ٹکر ٹکر اسے دیکھی گئی وہ پہلے سے زیادہ باوکار لگتا تھا گرے سوٹ میں ملبوس روسٹروم روم پہ کھڑا تقریر کر رہا تھا وہی اعتماد وہی بے نیازی وہی حکمرانی کا سا انداز تالیہ نے سر میز پہ گرا دیا یہ سب غیر حقیقی تھا اس کا دماغ مزید کچھ قبول کرنے سے انکاری تھا وقت نے اس کو بہت بڑی سزا دی تھی بلکہ ان تینوں کو ان تینوں کو ایک دوسرے سے چھین کے ان تینوں کو ادھورا کر دیا تھا ابھی چند لمحے پہلے وہ تالیا کے ساتھ تھے اور اب سب بدل چکا تھا وہ دونوں بہت آگے نکل چکے تھے اور وہ کہاں تھے اس نے کرنٹ کھا کے سر اٹھایا ایک منٹ تالیا مراد کہاں تھی اس نے تیزی سے اسکرین کھولی پھر جلدی جلدی ٹائپ کرنے لگی تالیا بنتے مراد خبریں سامنے آنے لگیں ایک کے بعد ایک صفحہ کھلنے لگا دو ہزار سترہ کے آغاز میں اسرا محمود کے قتل کے بعد روپوش ہونے والی مفرور ملزمہ تالیہ مراد ابھی تک نہیں ملی تھی غالباً وہ ملک سے بھاگ چکی تھی اور گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی اسرا محمود کے قتل کا کیس ابھی تک بند نہیں ہوا تھا وہ فائل پولیس ڈپارٹمنٹ میں کھلی تھی اور اشر محمود نے ہر طرح سے زور لگا کے اسے کھلے رہنے دیا تھا تالیہ مراد آج بھی ایک مفرور ملزمہ تھی ایک بات وہ جانتی تھی ملیشیا کے قانون میں کرمنل کیس کی کوئی میاد سماعت نہ تھی اس قانون کے تحت ایک مقررہ مدت گزرنے کے بعد اگر مجرم پکڑا نہ جائے تو کیس بند ہو جاتا ہے اور مجرم بعد میں آ جائے تب بھی اس پہ مقدمہ نہیں چلتا مگر ملیشیا میں ایسا نہیں تھا قتل کے کیس پہ کوئی قانونی میاد سماعت لاگو نہیں ہوتی تھی اگر مجرم چھ برس بعد بھی آئے تو وہ مجرم ہی ہوگا تالیا کی زندگی کے دونوں ستون آگے بڑھ چکے تھے وہ دونوں اپنے اپنے خواب پا چکے تھے مگر چھ سال گزرنے کے بعد بھی تالیا مراد ایک مفرور ملزمہ تھی اور پولیس آج بھی اس کی تلاش میں تھی بارستہ نے ایک گاہک کو آرڈر تھماتے ہوئے گردن موڑ کے اس گمسم سی لڑکی کو دیکھنا چاہا تو ٹھٹک گیا کافی کا کپ انچھوا رکھا تھا لیپ ٹاپ بند پڑا تھا اور کرسی خالی تھی اسے علم بھی نہ ہوا وہ لڑکی جانے کب وہاں سے نکلی اور جانکر اسٹریٹ کے ہجوم میں گم ہو گئی بنا کسی چاپ کے بنا کسی آواز کے